آپ لوگ پارا کھول لیجیے ان شاء اللہ ہم شروع کریں گے کر دیجیے الشیطان الرجیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا سب نے شعور سے جواب دیا ہاں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چلیے کچھ غصہ تو دور ہوا آپ کا ہاں؟ یہی غصہ ہے نا کہ آپ کو ایک بارہ بجے کی اٹھا دیا سویرے سویرے رائٹ اس سے ہی آتا ہے نا جب کوئی جلدی اٹھا دے سوتے مزے کرتے اور حقیقت ہے سوتوں کو اٹھانا اور سو کے ایک تو اٹھانے لیکن اسٹریس ہوتی ہے لیکن جو اٹھتا ہے وہ بھی بڑے بیڈ موڈ میں ہوتا ہے تو بہرحال اب تو اٹھنا ہی پڑے گا بہت سو چکے ہیں کیا حال ہے آن لائن پہ سب خیریت سے سب اٹھے ہوئے وہاں تو پتہ نہیں ہے نا کہ کوئی لیٹ کے سنے یا بیٹھ کے سنے اب آپ تو بیٹھ بھی نہیں سکتے تو خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا یہ اٹھنا بیٹھنا یہاں یہ سب کچھ کرنا قبول کرے ہم شروع کریں گے اور صورت اور روم سے چونکہ ہم نے بات کر لی کہ اب ہم پارے کی بجائے سورت وائز کچھ دن چلیں گے کیونکہ یہ صورتیں اپنی جگہ ایک واقعی ایسٹ ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس صورت کو لیں جہاں پارا شروع ہو جائے گا وہاں پارے کے پوائنٹس ہوا کریں گے جہاں صورت ہے وہاں صورت کے پوائنٹس تو شروع کریں گے صورت روم سے نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدہ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورت الروم شروع کریں گے لیکن ایک چھوٹا سا وعدہ تھا آپ سے کہ ہم پہلی آیت پارے کی انسلا تنہا اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے آپ دیکھیے کہ اسلام اے ٹو زی کے اندر ہم اس وقت جس فیض سے گزر رہے ہیں یہ ہماری عبادات اور ہمارے معاملات کا دیکھا جائے تو پورا دین ہی ساتھ ساتھ چلتا ہے ہم کاٹ کے نہیں رکھ سکتے کہ کچھ دن زندگی میں عقیدے کے اوپر عمل کر لیں کچھ دن عبادات پہ زور دے دیں اور پھر کچھ دن معاملات پہ ایسا پک اینڈ چوز نہیں ہے یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں جیسے کہ شروع میں ہم نے مثال لی تھی کہ درخت کے اندر سے کوئی بھی چیز کاٹ دیں تو وہ درخت نہیں رہتا اسی طرح اسلام کے اندر سے جو بھی چیز ہم کاٹ دیں گے تو وہ اسلام نہیں رہے گا لیکن ایسی تمام چیزیں جو ہیں جی ایک منٹ اب بات سنیے کہ اس طریقے ایک دو منٹ دیجیے آپ لوگ اور کریں جو بات کر رہے تھے دی ہوئی ہے کہ ہم جب ایک چیز کو ٹھیک کرتے ہیں تو دوسری خود بہت ٹھیک ہوتی ہے آپ اس وقت تین کو ایک مشین سے تصور میں لائیں مشین کا کوئی حصہ بھی اگر ایک دوسرے سے متاثر ہوا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرا حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یہاں جو نماز کے بہت سارے فوائد میں سے ایک فوائدہ جو فائدہ ہے وہ کیا ہے انس تلا تنہا انل فخشائی ول منکر نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے آپ دیکھیے کہ نماز کے اندر بہت سارے فائدے دیکھے مثلاً صورت بکرہ کی آیت 45 میں آتا ہے بس وسلا اگر ہم یہاں ایک کوئکلی گو تھرو کر لیں کہ نماز سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں فرض ہونے کی ایکسٹرا بات ہے یہ وہ تو ہے ہی وہ تو اللہ کو کم سمجھ کے ماننا ہے لیکن اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ نماز کے ہمیں خود کیا فائدے ہیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ نماز کے ذریعے سے بندے کو اللہ سے مدد ملتی ہے اس تعانت کا ذریعہ ہے کہ ہم کسی مشکل میں زندگی میں سارا دن ہم کاموں میں لگے رہتے ہیں کتنی مشکلات ہیں ایک سے نکلے دوسری میں تو وسطین و بے صبری وسلا دوسری چیز نماز سے جو ہے وہ استقامت ملتی ہے اس کی دلیل ہے سورت ہجر کی آیت نمبر پچانوے سے ننانوے ninety five to ninety nine جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز کی بات کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے بتایا بخ دی ربی کا وکم ساجدین و ابت رب کاتی یا کل یقین کہ آپ آخری دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہے سجدوں میں رہے کہ چلا کہ دین کے کاموں کے راستے میں جب مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں تو جب انسان کے تلف کرے پھر اس طرح مشکلات میں تسلی بھی ملتی ہے ہجرت سے تقریباً ایک سال پہلے جب صورت بنی اسرائیل نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کو توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے تقریباً بارہ سال گزر چکے تھے آپ کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی لیکن ان تمام مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت سے پہلے نماز فرض کر دی ہم پڑھ چکے ہیں یہ بات کہ سبحان اللہ سرابی ابدی ہی واقعہ معراج کے موقع پہ جو نماز ملی تھی یہ اصل میں اس بات کی دلیل تھی کہ مسلمان اگر مادی طور پہ پختہ نہیں ہے تو اخلاقی طور پہ پختہ کر دیا جائے پھر اسی طرح نماز کا ایک فائدہ کیا کہ ہمارے اندر تحمل اور برداشت پیدا ہوتی ہے اس کی دلیل کیا ہے سورة توہا آیت 133 فَسْبِرَ لَا مَا يَقُولُونَ وَسَبِّخْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَا اللَّيْلِ فَسَبِّخْ وَتْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى محمد جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تصدیق کرو وہ سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تصدیق کرو اور دن کے کناروں پر بھی شاید کہ تم راضی ہو جاؤ تو یہاں دیکھ لیجئے کہ پچھلی قومیں جو نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی اللہ نہیں چاہتے تھے کہ امت محمدیہ کے مخالف لوگ یعنی مشرقین مکہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں تو اب نبی کو کہا بھی صبر کیجیے بھی صبر کیجیے اور اس صبر کو پورا کرنے کے لیے دن کے مختلف اوقات میں نماز پڑھیں اور آپ ان سب کی عملی تفسیر اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ یہ ایک ایک بینیفٹ ملے گا کریے گا کیا کہ یہ سارے فائدے نوٹ کر لیں اس کے بعد آپ انتظار کریں ہر ایک چیز جو بھی آپ کے سامنے عملی زندگی میں اس کو دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے ایمان بہت آپ کا پختہ ہوگا مشکل میں آپ نماز پڑھ کے دیکھیں تو آپ کا یقین ہو جائے گا کہ مشکلات میں تسلی مل جاتی ہے کبھی آپ کو صبر ہی نہیں آ رہا پیٹ میں کوئی بات اچھل رہی ہے ضرور کسی کو بتانی ہے آپ نماز پڑھ لیں دو نفل پڑھ لیں مطمئن ہو جائیں گے کوئی آپ کو بات کر گیا کسی نے تانا دے دیا کسی کے بعد سے آپ کا دل دکھ گیا جائیے دو نفل پڑھ لیں آپ دیکھیے گا اس طریقے سے آپ کو سکون ملے گا اس طرح نماز کا ایک اگلا فائدہ کیا کہ ایمان کی پختگی ایمان کچا ہوتا دکھے نا کبھی بھی یا آپ کو لگے کہ کچھ زندگی میں ڈاؤٹس آ رہے ہیں یا بہت دن سے اب ایک ہی کام چونکہ کر رہے ہیں تو اب کوئی حسن نہیں رہا تو آپ فوراً نماز پڑھے سورت روم کی آیت نمبر اکتیس میں آتا ہے منی بین و تقو واقعی مسل تک من مشرقین نماز پڑھو اور مشرقوں میں نہ ہو جاؤ تو کیا پتہ چلا کہ اپنے آپ کو جمانے کے لیے نماز بہت درست ہوتی ہے انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے پھر اسی طرح نماز انسان کو پریکٹیکلی نیک بناتی ہے سورت ہود کی آیت نمبر ایک سو تیرہ سے ایک سو چودہ میں آتا ہے ولا ترکنسی ظلم ہوں پتمس اور ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا اور نہ جہنم ورنہ جہنم کی لپٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں ایسا کوئی ولی اور سرپرست نہ ملے جو اللہ سے تم کو بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے اور دیکھو واقعی میں ہاری وزول نماز قائم کرو دن کے کچھ دونوں سروں پر اور کچھ راتیں کچھ رات گزرنے پر کیونکہ یہ ہے خوبصورت نقطہ کہ ان الحسنات یسخبن السیئات در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں اور یہ یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں تو کیا پتہ چلا کہ ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی وجہ سے دھل جاتے ہیں اس کے بعد اب اگلا فائدہ جو ہماری عیسائیت کے ساتھ ہے وہ کیا ہے کہ نماز مجھے لگتا ہے سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا افیکٹ ہماری زندگی میں وہ کیا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفخشاء والمنکر انقبوت 45 میں آپ یہاں دیکھیے کہ دو چیزوں کی بات کی گئی ہے نمبر ایک نماز پڑھو اللہ کا ذکر کرو اور دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جب بھی دین کے راستے میں کوئی مشکل آئے اپنے نفس کے اوپر قابو پانا مشکل آئے کوئی آپ کے اوپر ظلم و ستم توڑ رہا ہے آپ معاشرے کے رنگ روپ سے اتنے متاثر ہیں کہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے کہ میں اپنا دینی حال حلیہ قائم رکھوں تو آپ کی نماز بندے کو بے حیائی سے روکتی ہے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ دن کے اندر پانچ دفعہ اللہ کے سامنے جائے اور گندے چہرے سے جائے گندی نگاہوں کی چوریوں کے ساتھ جائے یہ تو شکر ہے میں سمجھ کوئی نہیں آتی نا نماز کی جو ہم بچپن سے سیکھ کے پڑھتے ہی آ رہے ہیں کہتے ہیں کیا ہوا نماز تو میں پڑھتی ہوں نا نہیں وہ نماز ہی نہیں ہے جو موقع پہ روکے نہ موقع محل کی وجہ سے انسان کو نماز اس کی برائی سے نہ روکے یہ ہو نہیں سکتا مسلمان اتنے ویک تھے مکہ میں کہ ظلم و ستم حد ہو گئی تکلیفیں ہو گئیں اتنے پیچھے اگر آپ دیکھیں جہاں یہ آیت تاریخ سے پیچھے چار رکو تک مسلسل صبر اور توکل اللہ کی تلقین کی جا رہی ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اور تم کچھ نہیں کر سکتے مادی وسائل ہے کوئی نہیں اخلاقی طاقت دے دیتے ہیں اور اس انسان کے اندر اپنے گناہوں سے رکنا بہت کانفیڈنس پیدا کرتا ہے ایک گن یا ایک پسٹل ہاتھ میں ہو اتنا کانفیڈنس نہیں ہوگا جتنا سامنے گناہ آئے اور آنکھیں آئے انسان آگے پھیر لے اس کے نتیجے میں جو کانفیڈنس آتا ہے تلاوت قرآن اور نماز کی بات کر کے بتا دیا اس سے برائیوں سے رکو گے کیسے تھوڑا سا اس کو عملی طور پہ اگر ہم ایک مثال سے سمجھنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہے جس کو ہم چلانا چاہتے ہیں مثال ہے کہ گاڑی گاڑی کیسے چلتی ہے دو چیزیں ہیں نا نمبر ایک گاڑی ٹھیک ہو اور نمبر دو ڈرائیونگ آتی ہو گاڑی ٹھیک ہو چلانی نہ آتی ہو ڈرائیور نہیں ہے تو بھی گاڑی نہیں چلے گی ڈرائیور بہت ایکسپرٹ ہے گاڑی خراب ہو گئی تو بھی نہیں چلے گی نا بس اس کو سمجھ لیجئے انسان زندگی کی گاڑی جب چلانا چاہتا ہے اللہ کے حکموں پہ چلتا ہے سرات مستقین پہ چلنا چاہتا ہے تو جب اس کو اس کے اندر ان رکاوٹوں کا بتاؤ کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا کہاں گیئر ہے کہاں بریک ہے کہاں پہ روکنا ہے کون سا ریڈ سائن ہے تو وہاں سے وہ رکے گا نہیں تو کبھی بھی گاڑی کامیاب نہیں ہوگی تو دعا کیجئے کہ ہم اپنے نفس کی باغیں اس طرح چھوڑتے کی بجائے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دیں اس میں انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی آج سورہ لقمان کے ناطے سے بھی ہم دیکھیں گے آگے جا کر اللہ کے حکم سے کہ نماز ہماری زندگی میں کیا رول ادا کرتی ہے اب چلتے ہیں سورت روم پر چند باتیں سورت کے بارے میں سورت روم ترتیب کے اعتبار سے تیس تھرٹی اور نزول کے اعتبار سے ایٹی فور چوراسی نمبر کی صورت ہے مکی صورت ہے اس صورت کا بنیادی تھیم کیا ہے کہ آفاقی اور قرآنی آیتوں پر غور کر کے رب کو پہچانو آہستہ پھر بول دیتی ہوں اس میں آپ کو من آیاتی ہی کا لفظ بہت دفعہ ملے گا ہے مکی صورت لیکن جنت اور جہنم کا ذکر کوئی نہیں بنیادی طور پہ اس میں ایک پیشن گوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں تاریخ کے آئینے میں مستقبل کی تصویر دکھاتا ہے کس طرح مسلمان دبے ہوئے تھے جس وقت مسلمان ابھی چوٹے کھا رہے تھے اس وقت دنیا کی دو بڑی سپر پاورز تھی ایک کا نام روم تھا دوسری کا ایران تھا رومنز جو تھے کرسچن تھے ایرانی مشرق تھے مسلمانوں کی ہمدردیاں مسلمان ہونے کی وجہ سے اہل کتاب کے ساتھ تھی کہ چلو کافروں سے تو یہ بہتر ہے نا جو مشرق ہے مشرقین مکہ چونکہ بت پرست تھے تو ہر بات وہی بات ہے کہ الکفر ملت واحدہ والی کیفیت وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں ان کی ایرانیوں کے ساتھ دوستی ہوتی تھی رومی بری طرح شکست کھا رہے تھے جس دور کا یہ واقعہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کچھ عرصے کے بعد یہ قوم دوبارہ ابھرے گی مسلمانوں کا دل تھا کہ رومی آئے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں گولی الروم روم کہہ کر فیتنا غلبی سیاقلی بول میں ایک پیشن گوئی کر دی کہ کچھ سال میں بد سینین کا لفظ آ رہا ہے کہ دس سال کے اندر اندر رومنز فتح پا جائیں گے اور ایرانی جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے اس وقت تو یہ بات ایسی تھی کہ جیسے نکار خانے میں توتی کی آواز لیکن وقت نے دکھایا بالکل ایسا ہی ہوا این وہ دن جسے مسلمان غزوہ بدر میں فتح یاب ہوئے اسی دن خبر ملی کہ اب رومنس جو ہیں وہ کنکر کر چکے ہیں ایرانین کو اور یہ ایک بہت بڑا موجزہ تھا کہ مسلمانوں کا اور اللہ کے نفس و سلم کا سچا ہونا یہ قرآن اللہ کی طرف سے ایسے جیسے آج اس 2012 میں کوئی 2022 کی کوئی خبر دے دے اور وہ پھر ثابت ہو جائے تو کہیں گے نا کہ کہنے والا سچا تھا بہت ہی خوبصورت ڈیلیکیٹ سی صورت ہے کچھ چیزیں ہم صورت کے اندر سے دیکھیں گے اس صورت سے ہمیں جن سوالوں کا جواب ملے گا وہ کیا ہے کہ مومن کب خوش ہوتا ہے پھر دوسرا سوال ہے دنیا کے صرف ظاہری پہلو سے کیا مراد ہے کیا کسی کا قوت میں زیادہ ہونا اس کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا ہے قیامت والے دن مجرموں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی بیوی کیسے سکون کا ذریعہ بنتی ہے یا کہہ لیجئے کہ کیا اسلام لو میرج کے خلاف ہے ہم اس پہ تھوڑی بات کریں گے آج ہمارے معاشرتی تعلقات یعنی اسلام اے ٹو زی میں جو رائٹس ہم چلا رہے ہیں اس میں آج انشاءاللہ تھوڑی سی بات شوہر بیوی کے ناطے سے ہوگی کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق کیسا ہونا بولو تو اس کو بھی شروع میں ڈال دیجیے شیر اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور اہم فرمانے والا ہے میم رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے اور اپنی اس مغلوبیت کے چند سال کے اندر وہ غالب آ جائیں گے اور اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب آ جائیں گے اور اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی یہ وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے اور یہ وعدہ پورا ہوا قصبہ بدر والے دن جیسا کچھ ہوا تو اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے وہ زبردست جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے یہ وعدہ اللہ نے کیا اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہم اپنے لیے سوچیں کہ کیا ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین ہے دیکھیے کسی کو یقین ہو جائے نا کہ میں اس وقت وہ کتاب پڑھ رہی ہوں جس میں دس سال بعد ہونے والی بات کی خبر دی گئی وہ سچ ہو گئی تو میرا خیال ہے کہ ہمارا شرح جگہ پہ وقت نہیں لگا رہے اتنی محبت آتی ہے اس قرآن پر جب انسان اس کے اندر اس قسم کی آیت پڑھتا ہے جیسے آج کے دور میں کئی چیزیں جو پچھلے دور میں چھپی ہوئی تھی آج اسلام کی وہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کتاب سے محبت دے اور ہم حقیقت میں کہ اس میں اگلوں کی بھی باتیں ہیں اور پچھلوں کی میں نے جب صورت روم کا یہ واقعہ پہلی دفعہ چھو کہ اچھا اللہ کے نبی کے دور یہ بات ہوئی پھر بعد میں پکی ہو گئی تو اس میں اچھا ضرور یہ بھی ہوگا جو کہ اللہ نے کہا ہوگا جو کہ آمد کے قرب کی علامتیں یقیناً پوری ہوں گی تو اس طرح سے باتیں کیا کریں شرح صدر کریں پیدا کہ کس طرح سے یہ باتیں ہمارے سامنے لاتے ہیں لال کے کیوں غور و فکر نہیں کر پاتے کیونکہ یا علم و نظاہر ہیرو دنیا يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا والآخرة هم غافلون آية تدبر لوگ دنیا کی زندگی کا بس غافل کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر لیتے ہیں چلو بھائی دین نہیں چاہیے تھا آخرت نہیں چاہیے تھی دنیا تو بھرپور لیتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین کو پیچھے ڈالنے والے آخرت کو لیز پرائرٹی کرنے والے آخرت کو لیز پرائرٹی دینے والے جو ہیں وہ دنیا میں بھی اصلی خوشیاں نہیں پاتے نقلی خوشیاں سچی خوشی دین سے ملے گی یہ تو اب آپ کے دل کی تختیوں پہ لکھا جانا چاہیے سچی خوشی سچی نعمت سچے دوست سچی محبتیں مجھے دین سے ملیں گی دنیا کی خوشیاں نکلی اس کے دوست نکلی اس کے اندر حسن نقلی اور ظاہر دنیا کے بھی ظاہر پہ آگے آج آپ دیکھیں کہ ہم کتنے ظاہر پرست ہو گئے حسن پرست بیوٹی دیکھ کے لوگوں سے رشتے کرتے ہیں شکلیں شکل حسن کے نمائیں آپ دیکھیں کہ یہ کتنا معروف ہے بیوٹی کانٹیسٹ اور جی، یہ مس ورڈ ہے کبھی آپ ایک منٹ کے لیے بیٹھ کے سوچیں یہ انسانیت ہے ایک عورت کو ساری دنیا دیکھے اس کے فگر کو یوں نمائیں اور وہ چل کے دکھائے اور بلی کی طرح چلے اور کبھی کس کی طرح چلے کہ آؤ دیکھو ہماری کیٹ واک اور ہم تمہارے دل کو لبھاتے ہیں کبھی سوچئے کبھی جانور بھی نہیں اس طرح اپنی نمائش نہیں کرتے جس طرح آج انسان کرتا ہے اور آج کیا ہے دولت پرست ہے کسی کی دولت دیکھ کے کسی کو اچھا سمجھنا یہ کیا بات کر لو جو کرنا ہے سکون نہیں ملے گا آج ویسٹ کو اتنا کچھ ملا کہاں خوشی ہے کیا یہ عورت کی حفاظت کر سکے کیا رشتے ان کے کیا بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں کیا ان کے کی بات ہوتی ہے نا تو اس کا اصل ایسنس ملتا ہے میٹھا دین اتنی میٹھی آپ کی زندگی ہو جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہ آپ نے کبھی بوڑھے ہونا ہے نہ آپ کے پاس کبھی غور بتانی ہے اور آپ بار بار یہ کہیں گے کہ میری زندگی میں تو کوئی کمی نہیں ہے لوگوں کو آپ کی دس کمیاں دکھیں ہاں اس کے پاس وہ نہیں یہ نہیں لیکن آپ کا دل کھلا ہوتا ہے اور اگر آپ کو دنیا پا کر بھی کچھ نہیں مل رہا نا تو پھر مان لیجئے کہ آخرت پیچھے پڑی ہوئی ہے ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق اللہ نے زمین اور آسمانوں اور ان ساری چیزوں کو جن کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقرر ایک مدت مقرر ہی کے لیے پیدا کیا مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں سچ ہے کہ نہیں انسانوں کے اس گروہ میں گھوم پھر کے دیکھیے آپ کو یہ بات سچ دکھے گی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ سے ملاقات سے بالکل بے نیاز ہو کر زندگی بسر اللہ سے ملاقات کا احساس بندے کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے خاص طور پہ اس آیت صورت کا چونکہ تھیم نشانی ہے آیتیں تو آپ نے اس کی ہر آیت پہ غور کرنا ہے ڈفرینٹ چیزیں آپ کو ملیں گی کبھی کچھ کہیں اکیلا انسان واقعی پھر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے لگتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں غور کرنے کا موقع دیتے ہیں کہ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام نظر آ جاتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے کیا کان اکثر مما کانوا انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے یہاں دیکھیے زمین کے ادھیڑنے کی بات ہے کیا مطلب ہے انسان کب زمین کھوتا ہے جب بڑے بڑے اسکائی اسکریپرس قائم کرنے ہوتے ہیں پچاس پچاس سو سو منزلہ مارتے ہیں جب بنتی ہیں تو پہلے نیچے زمین کھودتی ہے نا یعنی یہ پروگرس کا سمبل ہے کی اتنی کوشش کی کہ اوپر تو کیا تھے زمین کو کھود لیا اسی طرح دیکھیے کہ زراعت کی ترقی کی طرف اشارہ زمینیں کھود کے اندر سے گہری مٹی نکال کے اوپر کی جاتی ہے پھر اسی طرح دیکھیے معدنیات کو نکالنے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کیا سوچتے ہو کہ آج بہت پروگرس ہے آج تو کاغذ کے نوٹ ہیں پہلے بادشاہوں کے پاس تو سونے کے نوٹ ہوتے تھے تمہیں تو پتہ ہی نہیں آج ان کے پاس کیا تھا جو تمہارے پاس نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو کیسے و بالا کر دیا لیکن اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا اصل بات یہ تھی کہ یہ ان کے اپنے گناہ تھے اس لیے فرمایا کہ پھر ان پر اللہ ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے آخر کر جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا ہائی لائٹ کر لیجئے برائیوں کا انجام برا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے نشانیوں پہ غور آیتیں آیتیں دعا کیجیے کہ اب ہمیں اس قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کائنات کو بھی پڑھنا آ جائے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں کہیں تاریخ کی نشانی ہے آپ کو کبھی موقع ملے تو کسی میوزیم میں جائیں جاتے ہوں گے لوگ کتنے لوگ ہیں وہاں سے عبرت لے کے آتے ہیں سوچا کریں یہ کدھر گیا میجر یہ کدھر گیا جب میں ایجپٹ گئی ایجوکیشن کے لیے تو وہاں ایجپٹ کا جو پورا کلچر ہے نا اس میں آپ کو بہت زیادہ بت دکھیں گے ہر شہر میں میوزیم اور میوزیم بتوں سے بھرے ہوئے بت کے ان کے جرنیل پورے پورے انہوں نے نقشے پرزرو کیے ہوئے جیسے ایک جگہ ہم گئے تو انہوں نے پوری ایک جیل بنائی ہوئی اور کسی پچھلے دور کے بادشاہ کا دور پریزنٹ کیا ہوا جیسے ٹیبلوس ہوتا ہے اور اس جیل کے اندر قیدی ہیں ان کو جیل کڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں پاؤں بھی لگے ہوئے پورے فزیکل انسان بنا کے تو انہوں نے ان کو پھر پتھر کے بنائے ہوئے تھے آف کورس لیکن شو کیا ہوا کہ دیکھیں یہاں اس بادشاہ نے یہ ظلم کیا اتنی کوٹری میں بند کر دیا یہ تو میں سوچتی تھی لوگ کیا دیکھے وہ وہ کرے ہاں ہاں خوف آتا تھا ہم تو نہیں کہ ایک سے دو میرا نہیں خیال کہ ہم نے کوئی شعور سے اندر جا کے دیکھا ہے اتنا کچھ ہے عبرت کتنے لے کے آتے ہیں منوں کی آپ دیکھیے کہ کلچر کے نام پہ منو اور ٹنو ہی یاد ہو جاتا ہے لیکن اس میں سے عبرت کتنی ہے تو جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائے گا اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑائے گا اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے گا اللہ کے دین کی چیزوں کا مذاق اڑائے گا اللہ تعالیٰ اس کا یہی انجام کریں گے یہ ہے عبرت کا نقطہ بلکہ اگر آپ اس صورت کا مین تھیم تھوڑا سا چینج کر کے لکھ لیں اس صورت کا تھیم ہے عبرت بس تو عبرت لفظ سے ہم چونکہ معروف ہیں تو ہمیں زیادہ نشانیوں پہ غور کرنا آئے گا اصل میں اس میں نشانیاں ہیں کس کی ایک اور نشانی اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ یعنی پھر وہی اس کو دہرائے گا پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن مجرم حق حق اس دن مجرم حق کے وقے رہ جائیں گے سوچیے ذرا کوئی تیاری نہیں تھی سوچا بھی نہیں تھا کہ قیامت آنی ہے ٹوٹلی انپریپیئرڈ ہوں گے کبھی آپ کو کسی ایسا کوئی اتفاق ہوا کہ جب آپ کے ایگزام ہونے ہوتے ہیں تو ڈیٹ شیٹ ملتی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آخری وقت تک خوف ہوتا تھا میں نے ٹھیک پڑھی کہیں آج سائنس کا سبجیکٹ ہو اور میں نے جا کے میتھ کی تیاری کی ہوئی ہے شاید آج زولوجی کا پیپر اور میں تو باٹنی پڑھتی رہ گئی آخری وقت تک لوگ کھول کھول کے دیکھتے ہیں اور جس کو یہ یقین ہی نہ امتحان ہے جس بندے نے آخرت کو سوچا ہی نہیں جس نے وہ ڈیٹ شیٹ پڑھی نہیں وہ سلیبس کھولا نہیں جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہوا تھا تو آپ بتائیے کیا قیامت کے دن حق کا پکا نہیں رہ جائے گا رہ جائیں گے یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہوا اس حضرت مجھے کسی کی بات یاد آ گئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک کافر نے کہا کیا تم مسلمان ہو اپنی زندگی کو ویران کرتے ہو بورنگ لائف آج کی زبان میں ہاں تو دیکھو بھائی ہم کیا نہیں کر تو فائدہ ہوگا مثال آج کی زبان میں روزہ رکھیں گے تو چلو تھوڑا سا ویٹ لوز ہو جائے گا چلو کچھ تھوڑا سا جسم کے اندر اسپرچولیٹی کی جو تم سوچ رہے ہو وہ اگر ہو کیا تو میرا کیا بگڑا نہ آئے قیامت تم سوچو جو میرا عقیدہ ہے اگر وہ ہوا اور قیامت آ گئی تو کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا آسان کر دوں بات کو آپ تیاری کر رہے ہیں نہیں ہوتا پیپر تو کیا ہوا کچھ پڑھی لیا نا لیکن تم نہیں پڑھ رہے تم بتاؤ کہ پیپر ہو گیا تو کیا بنے گا کوئی کتنا نہ سمجھ بچہ ہے لڑکا بچہ کہ وہ کہ نہیں میرا خیال ہے کل امتحان نہیں ہونا میں اس لیے نہیں پڑھ رہا شاید کینسل ہو جائے میرا خیال ہے کل بارش ہوگی اتنی بارش ہوگی کہ پیپر کینسل ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ کل جنگ لگ جانی ہے تو میں نہیں پڑھتا اور کل کا پیپر نہ دوں تو ماں کہے گی اللہ کے بندے پڑھ تو صحیح لگ گئی جنگ لیکن اگر نہ لگی تو کیا ہوگا یہ ہے حق تک کتنی دنیا کی دوڑ دھوپ تھی کچھ اور ہی دنیا کی تمنائیں تھی اللہ اسی کو شرک کہتے ہوئے یہاں کہتے ہیں ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر بھی ہوں گے سب سے بڑا شریک کون تھا ان کا دنیا دنیا دنیا جس کے ظاہر میں کھوئے ہوئے تھے اور دین کو آخرت کی چیزوں کو چھوڑا ہوا تھا اور وہ ان کی منکر ہوں گے وہ سب کہہ دیں گے جی ہم نے نہیں کچھ کیا اس وقت خود ان کے مشرقین اس بات کا اقرار کریں گے میں غلطی کر رہے تھے اور جس روز وہ قیامت برپا ہوگی اس دن سب لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے ہم اگر چلو گیمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ ایک باغ میں شاداؤں پر ہاں رکھے جائیں گے اللہ ہمیں ان میں کر دے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے کرو کیا اس سے بچنے کے لیے اللہ ہی صبح کرتے ہو اور جب شام کرتے ہو جب تم شام کرتے ہو اور صبح کرتے ہو آسمان اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے اور تصویر کرو اس کی تیسرے پہر اور جبکہ تم پر زہر کا وقت آتا ہے ان آیات میں ایک تو نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ دوسری بات یہ کہ صبح شام کی دعاؤں کی طرف اشارہ یہ جو ہی نہ تم سن اور ہی نہ تصبح ہونا اگر آپ صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں تو ایک دعا کے اندر آتا ہے بلکہ حضرت ابراہیم کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ وہ ان کلمات میں صبح شام دعائیں کرتے تھے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس میں قرآن سننے کا بھی ذکر ہے فرما برداری بھی یاد ہے آپ جب بھی اللہ کو یاد کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کو سکون ملے گا اسی لیے آگے کہا وہ زندہ کو مردہ میں سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ میں سے نکالتا ہے اور زندگی کو اس کی موت کے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے اس طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ کہ کیا پتا چلا کہ ذکر سے اپنے دلوں کو زندہ کرو مردہ قومیں زندہ ہو جاتی ہیں جب قرآن کی تعلیم ہوتی ہے دعا کیجیے کہ اللہ ہمارا یہ صبح و شام کا قرآن کا سننا سنانا اس میں مدد کرنا ہمارے دل کو زندہ کرنے کا سبب بنا دے ہماری سوئی بھی امت کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دے پھر ایک اور نشانی و من آیاتی خلقکم من منت اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر یکا یک تم بشر ہو کر زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو وقت ہونا تو جا کے بیبی سٹنگ میں بچوں کو دیکھیں جو بچے لاڈیاں کرتے ہیں اور جو کھیلتے ہیں اور جو خوبصورت لگتا ہے کبھی آپ سوچتے تو یہ مٹی ہے نا دوڑتی پھرتی ہنستی مسکراتی ہے کیسے اللہ تعالیٰ مٹی کو حسن دیتا ہے اور پھر ساری زمین میں وہ مٹی پھیل جاتی ہے ہم کیا ہیں کبھی اپنے آپ کو اصل دیکھیں کبھی آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ جیسے آپ لیٹ سی کمپیوٹر ہے آپ کا کمپیوٹر آپ کو بہت خوبصورت لگ رہا ہے اسکرین بھی اچھی کلر بھی اچھا بہت سب بٹن بھی خوبصورت ہے اندر سے کبھی کھول کے دیکھیں تو کیا ہے اتنے پیج پرزے کوئی خوبصورتی نہیں ہے گاڑی دیکھیے چمکتی ہوئی گاڑی آئی آپ کے گھر میں ماشاء اللہ نئی برانڈ نیو گاڑی ہے کبھی آپ اس کا بون بالکل اسی طرح دیکھیے کہ ظاہر ہم انسان ہیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں لیکن ہمارے اندر کیا ہے اپنے جسم سے صرف ہوا خارج ہوتی ہے نا تو انسان اس کی بدبو محسوس کرتا ہے کبھی ڈاکٹرز جب پیٹ کھولتے ہیں تو دیکھیے کہ کتنی بو ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر ہمارے جسم کے اندر ہر وقت ڈریننگ ہے جیسے گٹر میں کچھ گندگی پھنس جائے تو اسمیل آتی ہے نا کبھی آپ کے کچن میں ایسا ہوا یا ٹوائلٹ میں ہوا ہمارے جسم کے اندر کے ہر وقت کچھ نہ کچھ تو گندگی موجود ہی ہوتی ہے نا پھر ہی نکلتی ہے ایک خاص وقت کے بعد ایسے انسان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کرے کیا ہم اللہ کے آگے نہیں جھک سکتے کیا ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں مٹی کے بنے ہو تو اس طرح کرتے ہو سونے چاندی کے بنے ہوتے کستوری کے ہوتے تو پتہ نہیں کیا کر لیتے اب مٹی میں جذبات ڈالے اس کا تذکرہ وہ مینا آیاتی ان خلق لکم من مینا ازواجا لتسکنوا الیہا تسکن ہو ہا اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے یہاں ہے خوبصورت نشانی جس کا تذکرہ کیا گیا اور وہ ہے شوہر اور بیوی آج کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام تو شاید رومانس کا قائل ہی نہیں ہے ہاں اسلام میں تو کوئی ایموشنز نہیں ہے کوئی انٹیمیسی نہیں ہے تو یہاں سن لیجئے کہ اسلام سے زیادہ خوبصورت ایموشنل لائف سکھانے والا کوئی نہیں فرق صرف اتنا ہے کہ اسلام میں رومانس ہے کب شادی کے بعد پہلے نہیں ہم کہتے ہیں لو میرج الاؤڈ ہے کہ نہیں بالکل الاؤڈ ہے شرط کیا ہے کہ لو میرج کے بعد ہو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح سے زیادہ کوئی چیز خوبصورت نہیں ہے جو دو اجنبیوں کے دل میں محبت ڈالے جو میرٹ لوگ ہیں وہ اس چیز کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعض لوگ تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے رشتہ داری تو چھوڑ دیجئے فیملی تو چھوڑ دیجئے برادری تو چھوڑ دیجئے بعض دفعہ کلچر نہیں ملتے میں خود ایک ایسی ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی کہ وہ خود پاکستانی تھی کورس لیکن انہوں نے ایک سومالی بردرز جو کنورٹ تھے ان سے بہت بنی آتی ان کو ان کا حال بھولیا ان کا سٹائل سب فرق ہوگا تو اصل بات کیا ہے کہ ایک انسان اگر یہ دیکھے نا کہ اسلام مجھے کیا حکم دیتا ہے شوہر بیوی کا رشتہ ایک یونیک رشتہ ہے اگر ہم اپنے اسلام کے اس طرف کو برا کرنا چاہتے ہیں تو دیا برسوں بن بیا ہی بیٹھی رہتی ہے اور جب اللہ کا کوئی بندہ آتا ہے کرتی میرے محکم میں یہ ہوتا ہے میرے کیجیے don't compare your husband with your family چاہے آپ اپنے بھائی سے بھی کریں گے نا تو آپ کے شوہر کو برا لگے گا وہ کہیں گے کیا مطلب ہے پھر تمہیں کوئی اور ملتا تھا تو اس کے پاس چلی جاتی اس لیے شکر گزاری کھیرنگ خدمت سے دل جیتیے آپ اپنی شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بنے آپ دیکھیے کہ شادی ہو گئی ہے نا اب آپ جو مرضی رومانس کریں اور بیسٹ رومانس اور بیسٹ افیئر تو ہے ہی شادی کے بعد کا نہ پکڑے جانے کا ڈر نہ اما کو پتا چل جائے گا نہ کوڑوں کا ڈر نہ کوئی بدنامی کا ڈر آپ جائیے اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کے اپنے شوہر سے پیار والی باتیں کریں اس کا ہاتھ سامنے میں اس کی طرف تکیا پھینک کے اس کو آپ کشن پھینک کے آپ کی اماں کبھی نہیں کہیں گی بلکہ خوشی گی کہ چلو یہ خوش ہو گئے اور ہساؤ جولی ہونا چاہیے ہسبینڈ اور وائف کو خوش مزاج ہوں حصے مزاح ہوں پھر ایک دوسرے کے مزاج شناس ہونا چاہیے ہائپر نہ ہو شوہر اگر ہائپر ہے تو بیوی اس کو ٹھنڈا کرے بیوی اگر ہائپر ہے تو اس کو کرے اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر اتنا ہی گن رکھا ہے کہ وہ اپنے مرد کے جذبات پڑھ لیتی ہے مرد کو نہیں پڑھتے وہ آپ بس اخبار ہی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کی بیوی کیا چاہ رہی ہے منہ سے بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں آپ سے یہ چاہیے وہ جی وہ غریب سی کہانیاں بھی آپ نے سنی ہوں گی نا کیسے بولے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کے جس بات پہ نہیں پڑھ پاتے وہ کہتے ہیں اچھا پھر میں تمہارے ابا کو فون کرتا ہوں کہ اس کو اس وقت یہ چاہیے جو آپ اس کو اس کو نہیں کر رہے ہیں لیکن حقیقت ہے کہ عورت بہت ڈیلیکیٹ ہے ہم چونکہ عورتیں اس لیے ہم مردوں کی زیادہ شامت نہیں لاتے مردوں کو ڈانٹنے والے مرد بہت سارے ہیں لیکن دیکھا جائے تو دونوں طرف ہے لیکن یہاں لی تس کنو الہی ہاں مونس کی ضمیر ہے آپ اپنے شوہر کی چیزوں کا خیال رکھیں آپ اس کے لیے اچھا کھانا پکائیں صاف ستھرے رہیں تیار ہو اپنے شوہر کے لیے اپنے خوبصورتی کو ظاہر کریں آپ اس کے لیے اس کو فیل کروائیں کہ واقعی میری نظر میں آپ کی بہت قدر ہے اور میں آپ کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرتی ہوں آپ دیکھیں نا کہ بنیاد ہے کسی بھی بلڈنگ کی جو بنیاد ہے وہ اس پوری بلڈنگ کے لیے بہت اہم ہوتی ہے سوسائٹی کی بیسک بنیاد جو ہے وہ ایک فیملی ایک شوہر ہے بیوی ہے برداشت بھی کرنا پڑتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے سورت بکرا ون ایٹی سیون میں لباس جیسے جسم کو ڈھانپتا ہے اس طرح شوہر بیوی ایک دوسرے کے رازوں کو ڈھانپتے ہیں مت اپنے شوہروں کی باتیں کریں منع کر دیا گیا کہ خاص طور پہ پرائیویٹ پرائیویٹ معاملات اپنے شوہر کے یا بیوی کے دوسرے سے نہیں کرنے چاہیے پھر اسی طرح ایک دوسرے پر اندھا اعتماد بھی ہونا چاہیے اتنا ٹرسٹ ڈیولپ کیجیے کہ آپ کا شوہر اور آپ کی بیوی آپ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا دکھ سکھ بیان کر سکے یہ نہ لگے کہ اب اللہ کی بندی کو پتا چل گیا اب دیکھو سارے شہر میں پہنچ جائے گا آگے ہم ایک واقعہ بھی پڑھیں گے صورت تحریم میں جس میں ایک بات اللہ کے طبی کی لیک آؤٹ ہو گئی تھی اور اس پہ ایک پوری صورت حاصل ہو گئی پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس معاملے میں ایک اور چیز جو دونوں کے بیچ میں کامن ہے وہ کہ اچھا اخلاق ہو کبھی گالم گلوچ بدتمیزی غلط لفظ نہیں بولنے چاہیے دونوں مل کے بھی گھر کا کام کر سکتے ہیں کوئی کام شوہر کر لے کوئی بیوی کر لے اس طرح بیوی بھی بیٹھے ہوئے چلے لائیں میں آپ کا کمپیوٹر سیٹ کر دوں لائیں میں آپ کی آپ کے پیپر سیٹ کر دوں پیار میں دوستوں کی طرح باتیں کرے سارا یہ نہیں کہ بیوی کچن میں کھانے پکاتی رہے میاں بیٹھ کے ٹی وی کمپیوٹر پہ چیٹنگ کرتا رہے یہ جو بیگانگی ہوتی ہے نا یہ درست نہیں پھر اس طرح معاملات میں نرمی رکھنی چاہیے صحیح مسلم کی روایت سکس سکس زیرو ٹو ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک دوسرے میں ادب ضرور رکھیے جب مچ فرینکنیس ہوتی ہے نا تو اس کے بعد رشتے نازک ہو جاتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شوہر کے کچھ حقوق خاص طور پہ کیونکہ ہمیں وہ ادا کرنے پہلی بات ہے کہ آپ ان کے لیے اس طریقے سے ان کی بات کو سننے والی بنے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی عورت جو جس کو دیکھو تو تم وہ تمہیں وہ خوش کر دے کام کا حکم دو تو وہ کر لے جب مرد نہ ہو تو اپنی عزت کی بچوں کی اس کے مال کی حفاظت کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے مرضی جائے تو اس لیے اپنے آپ کو تیار کرے سورت نسا کی آئی تھرٹی فور ترمزی کی روایت one one one one five nine بخاری 3237 اور مسلم 3541 یہ روایتیں آپ کو اس موضوع کے اندر انشاءاللہ مزید معلومات بھی دے سکتی ہیں پھر اس طرح یہ ہے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھنا چاہیے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی خاص طور پہ جب شادی ہو جائے اس کے بعد تو کوئی کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا سورت نور 31 پھر اسی طرح نامحرم مردوں سے فون پر یا ضرورت کے موقع پر بہت میٹھی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے یا آپ کے شوہر کے حق میں خیانت ہوگی آپ کی صورت عذاب 32 اس کی آئے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جا کے پھر اس طرح اگلی چیز کیا ہے کہ کبھی کبھی ایک دوسرے کے لیے ان کے پرسنل کام کرتے ہیں جیسے نفس حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی کنگی کر دیتی تھیں آپ کے سر میں تیل لگا دیتی تھیں تو آپ بھی اپنے شوہروں کا پرسنل کو اس طرح کا کام کریں جس سے یہ پتا چلے کہ آپ اس میں کتنا انٹرسٹ لیتی ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس طریقے سے اچھا انداز رکھنا چاہیے کہ شوہر کے گھر والوں سے بھی اچھا معاملہ ہو جس کو ہم پیچھے سسرالی تعلقات میں دیکھ چکے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو جلتے دیکھا کیونکہ وہ شوہروں کی نشکری کرتی ہیں بخاری کی روایت نمبر 304 پھر دوسری طرف دیکھیے کہ بلا ضرورت باہرنی بیوی رہنا چاہیے ہائزنگ کرتی رہے اور میاں گھر میں ہی موجود رہے صورت احزاب 33 میں اس کا بھی بات آئے گی اور کوشش کریں کہ جس طرح ماں باپ کو خوش رکھ کے جنت ملے گی اس طرح شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو رکھ کے جنت پا سکتے ہیں اور مرد کے حقوق میں خاص طور پہ یعنی مرد کی جو ذمہ داری ہے اس میں خاص طور پہ شوہر کا قوام ہونا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے چند چیزیں کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں شوہر کے ذمہ کیونکہ یہ نہیں ہوں گے اور آپ نے پتہ یہی سنانے گھر جا کے اپنے مردوں کو کہ ہم یہ سن کے آئے ہیں آپ کے بارے میں لیکن آپ پھر بھی دیکھیں تو دونوں طرف باتیں ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز ہے حسن معاشرت اچھا رکھے آشرو ہن نل معروف بکرا میں ہم پڑھ چکے آئے پھر اس طرح عورت کو معاشی تحفظ دے یعنی منی میٹرز میں مرد بیوی کو سیکیور کرے یہ نہیں کہ اب ہم نہیں کر سکتے وہ نہیں صورت اللہ آیت نمبر سیون اور بخاری four zero six four zero zero six اور فور فور زیرو نائن اس کی دلیل ہے پھر اسی طرح مرد کو بیوی کو جو دینا ہے وہ وقت دینا ہے بہت سارے مرد سب کچھ دے دیتے ہیں وقت نہیں دیتے اس وقت بھی وہ فون پہ ہی لگے ہوئے اپنی بزنس ڈیلز کر رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح مرد کی ذمہ داری کے بیوی کو تفریح کے موقع دیں بعض اب دکھ کے ساتھ دیکھا گیا کہ مائیں ہی بچوں کو لے جاتی ہیں اور آؤٹنگ بھی کرا لاتی ہیں پھر مرد ساتھ نہیں جاتے تو کوئی مشین نہیں ہے پیسے کمانے کی پھر اسی طرح اگر ایک سے زیادہ بیوی ہے یا بیوی سسرال کے ساتھ رہتی ہے تو مرد کو عدل کرنا چاہیے بیجا ماں بہن کا ساتھ دے کے بیوی کی نظروں میں گرنا یا دوسری طرح بھی نہیں ہونا چاہیے پھر ایک اور چیز ہے بد کلامی سے گریز کرے گالیاں اور منہ پہ ہی طلاق کا لفظ رکھنا یہ جاہل مردوں کی علامت ہوتی پڑھے لکھے مرد ایسا نہیں کرتے پھر اسی طرح کبھی مارے نہ پیٹے نہ بیوی پر خوشی سے خرچ کرے مہر ادا کرے بیوی کو گھر کی زینت بنائے نہ کہ اس کو پاؤں کی جوتی بنا دے اچھے طریقے سے نبھا کرے انسان اللہ کے نبی بہترین ماڈل تھے آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر میں ہوں اپنے گھر والوں کے اندر آپ جب اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھتے تو ایسے لگتا کہ آپ کو سب سے زیادہ ان سے محبت ہے لیکن جو ہی نماز کا وقت آتا تو اس طرح اٹھ کے چل پڑتے جیسے جانتے بھی نہیں ہیں یہ خوبصورت کمبینیشن ہے دین اور دنیا کا پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کئی اور چیزیں جس کو ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنی پریکٹیکل زندگی میں بھی لیتے ہیں دعا کیجئے کہ یہ رشتہ سکون کا رشتہ ہو اوروں کو تو اس کی کم ضرورت ہوگی لیکن جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو اپنے شوہروں کا بہت اعتماد لینا چاہیے آپ ان کو مطمئن کیجئے جسمانی طور پہ مطمئن کیجئے ان کے جذبات کو پرسکون کیجئے پھر وہ زیادہ آپ کو نہیں بادر کریں گے دیکھیے بچے اور شوہر کی ایک چیز کامن ہے آپ ان کی ضرورت پوری کر دیں بچے کو آپ دیکھیں نا کبھی بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو نہیں روتا ہی رہتا ہے پیچھے چوں چوں چوں چوں چوں آپ عقل مند کے کام چھوڑے پہلے اس کو ٹیکل کرے کیا مسئلہ بھی تمہارا اس طرح شوہر کو بھی ٹیکل کر لیں پھر اس کے بعد وہ آپ سے زیادہ نہیں کچھ ڈیمانڈ کرتے لیکن جب ہم صرف ایک اپنی ذات میں رنا کے خول میں جیتے ہیں تو بعض اب ایسی چیزوں میں پھر ہمیں مشکل پیش آتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رشتے کی خوبصورتی کو نبھانے والا بنائے اور جو بہنیں اور بھائی اس رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پرسکون کر دے اگلی نشانی اور ان کی کی اس نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارے اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں کبھی نیند پہ غور کیا آپ نے ابھی تھوڑے چند گھنٹے پہلے آپ کہاں تھے اور اب کہاں ہیں نیند بھی ویسے ایک فینٹیسی ہے غم دکھ بیماری سر میں درد کمر بس سو جاؤ اور میں اپنے آپ کو فیل کروں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پڑھانے پڑھنے اور اپنی گھریلو ذمہ داریوں کے بعد جو بیسٹ قسم کی انٹرٹینمنٹ ہے نا وہ سلیپ ہے چاہے پندرہ منٹ کی چاہے دس منٹ کی اس طرح بندہ فریش ہو جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا کل ہم لیڈر تھے کئی میٹنگ چلتی رہی اینڈ پہ بالکل مغرب کی نماز تک ایسے ہوش نہیں آئی کہ بیٹھنے کا یا لیٹنے کا موقع ملے پھر میں نے افطاری کی جب افطاری کی کھانا وانا کھانا جو بھی تھا تو اس کے بعد اب ذہن بے تراوی تھی تو بیچ میں صرف پندرہ منٹ تھے تو میں نے کیا سوچا کہ اب اگر میں اسی حالت میں تراوی کے لیے کھڑی ہو گئی تو ہو سکتا ہے مجھے نیند آ جائے یا تھکوں تو یقین کریں چائے کا کپ بنایا اور میں سے ہی صوفے کے اوپر لیٹی اور صرف پانچ چھ منٹ پندرہ منٹ بھی نہیں لگا پانچ چھ منٹ میں ایک نیا اور میں پکو فریش تھی پھر مجھے باقی سب کام کرنے کے لیے موقع مل گیا تو فی اپنے وقت کو ضائع نہ کیا کریں اگر کہیں موقع ملتا سو جائیں چھوٹا سا نائب رمضان ہے نا جہاں آپ اپنے اندر انرجی لیول لوک ہوتا فیل کریں تھک آپ پڑھ کے اٹھیں سو جائیں آپ کو چھوٹا سا بریک ملا آنکھیں بند کر کے سستائیں ہے سر میں پانی ڈال لیں منہ پہ پانی کے چیٹے ڈالیں تو ان شاء اللہ آپ اس سے بھی فریش ہوں گے اور یہ کیسے اللہ نے ہمارے لیے خاموش سے اشارے رکھے ہیں کہ جو ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں پھر ایک اور نشانی جس پہ آپ نے غور کرنا ہے وہ آیا آتی ہے یوریکمول برف کا خوف تما اور اس کی نشانیوں میں یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف کے ساتھ بھی اور تما کے ساتھ خوف کیا آتا ہے بجلی کی آواز سن کے تھنڈر اسٹرم کسی کو اگر بجلی کڑکنے کا خوف ہو تو اس کو اندازہ ہوگا اور امید کس کی ہوتی ہے کس کے بعد بارش ہوگی موسم خوشگوار ہوگا یہی ہے زندگی دھوپ اور چھاؤں آپ نے شوہر بیوی کی بات سنی اصل میں یہ برقن خوفوں و تمائی ہے کبھی ڈانٹ پڑتی کبھی لڑائی ہو رہی ہوتی کبھی اتنی پیار کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کبھی ایسے لگتے ہیں ان سے بڑا کوئی اجنبی کوئی نہیں میرے لیے اور کبھی ایسے لگتا ہے ان سے زیادہ کوئی محرم راز نہیں ہے تو یہ زندگی کے میلے ہیں یہ چلتا ہی رہے گا بس اس میں سے اپنے لیے خیر لے لو اور آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے پھر نہیں کہو گے بند کرو وہ لائٹ مجھے سونا ہے اس دن سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے وَلَهُ لگومن پھر سماوا تیوال اور جو کچھ زمین و آسمان میں سب اسی کے سب اس کے بندے ہیں سب کے سب اسی کے بے فرمان ہے وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دہرائے گا اور یہ اس کے لیے آسان در ہے آسمان و زمین میں اس کی صفت سب سے برتر اور وہ زبردست اور زبردست اور حکیم ہے اور وہ تمہیں خود اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے اب یہاں شرک اور توحید کا فرق بہت خوبصورت مثال سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ ترجمے سے ہی کیا کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریکوں اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو اسی طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں مگر یہ ظالم بے سوچے سمجھے اپنے خیالات کے پیچھے پڑے ہیں اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں اس کے پیچھے ایک بہت معروف شرک ہے مکہ والوں کا خیال کیا تھا کہ جو لوگ اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے ہیں نا یعنی نیک ہیں ولی اللہ ہیں بہت اچھے کام کرتے ہیں جو ہی وہ مر جاتے ہیں نا تو اللہ کے اوپر ان کا کنٹرول آ جاتا ہے کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ سے فیصلوں میں وہ زبردستی کر سکتے ہیں جس کو ہماری زبان میں لوگ کیا کہتے ہیں اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے یا ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے بالکل وہی بات ہے اللہ کہتے تم سوچتے ہو کہ تمہارا نوکر ہے تو تم اس کو اتنے ہی پیسے دے دو جتنے تمہارے پاس اس کو بھی سائن کرنے کا دے دو کہ چیک بک پہ تمہارا ملازم بھی سائن کر لے جیسے تم کرتے ہو تم تو نہیں ایسے کرتے تم تو ہو سکتا ہے اپنی بیوی کو بھی نہ اجازت دو تو کیا اللہ نے اپنے ہی پیدا کیے ہوئے بزرگوں کو یہ اختیارات دے دیے کہ بیٹے تم کو دے دیں بیٹیاں دیں بہت آنکھیں کھولنے والی مثال ہے اگر ہم اس پہ غور کر سکیں کرو کیا فاقیم بچکل حنیفہ فطرت اللہ خوبصورت آیت ہے پس نبی اور نبی کے پیرو یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو اور قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا دیکھو اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی یہی بالکل سیدھا اور درست دین ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے پھر دوبارہ کہا قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ ان مشرقین میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا اور دو گروہوں میں بٹ گئے اور ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوشیاں منا رہا ہے یعنی اسی پر مگن ہے یہاں فطرت کی بات دو دفعہ ہوئی اور اس پوری صورت میں فطرت پہ بہت بات ہے دیکھیے کہ فطرت کیا ہے ہیومن ہونا ہماری فطرت کیا ہے اللہ کو ایک ماننا السطبے ربی کو آگے جا کے ایک آیت آئے گی تو وہاں آپ کو انشاءاللہ انسانوں اور جانوروں کا فرق بتائیں گے لیکن یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ کہتا ہے سیدھے سیدھے رہو مسلم بن کے رہو خوش رہو گئے انسان بنو گے روح کے تقاضے پورے کرو گے خوش رہو گے اور اگر انسٹنکٹ لیول پہ آگے اینیمل لیول پہ آ جاؤ گے کبھی خوش نہیں ہوگے آج اب دیکھیے کیا ہوا ہے فطرت مسک ہوئی ہے ہماری فطرت ہمیں اللہ کا بندہ بننا سکھاتی ہے جبکہ دنیا کے یہ جو لوگ ہیں جو غلط طریقے کام کرتے کراتے ہیں یہ ہمیں اپنے جسم کے تقاضے پورا کرنا چاہتے ہیں نیچرل لائف سٹائل رکھو تم اپنی لائف کو بالکل آرگینک رکھو ایسا نہ کرو کہ اپنی زندگی کو اتنا زیادہ انٹرپٹڈ کر لو کہ تم ہر چیز میں دخل دیتے ہو آج آپ دیکھیے کہ میڈیسن کے نام پہ بھی ہم نے اپنی بہت ساری چیزوں کو بدلایا حتیٰ کہ جنس تک تبدیل کروانے کی باتیں ہو رہی ہیں کوئی مرد ہے تو عورت بن رہی عورت ہے تو مرد ہے اور شاید آپ کو بتاؤں کہیں پریشان نہ ہو جائے اور کرنے ہی نہ لگ جائے آپ سائنس کی ریسرچز یہ کر رہی ہیں کہ آپ اپنی عادتیں بدل سکتے ہیں آپ اپنی آنکھیں بدل سکتے ہیں ایسے وہ اندر جا کے جینیٹیکلی آپ کے کوڈ ادھر سے اٹھا کے ادھر لگا دیتے ہیں آپ کی شکل بدل جائے گی اور اگلے دور میں یہ ہوگا لوگ ایک ایک بندہ چار چار شکلیں بدلے گا آج تو ہم میک اپ کر کے یا لینزز لگا کے یا کوئی بالوں کا رنگ ڈائی کر کے شکلیں بدلتے ہیں آنے والے دور میں لوگ اپنے آپ کو اتنا چینج کر رہے ہیں کہ شکل فزیک چینج کر رہے ہیں یہ تو آپ نے سنی لیا ہے کہ لوگ اپنا ویٹ ریڈیوس کرانے کے لیے جسم سے اتنی اتنی چربی کٹواتے ہیں حیرت ہوئی مجھے اس وقت سن کر ایک سسٹر کے بارے میں کہ جنہوں نے اپنا سٹمک کٹوا دیا چھوٹا کرا لیا کیوں کہ سٹمک چھوٹا ہوگا تو کھانا کم کھائیں گے تو موٹے نہیں ہوں گے اور جسم میں سے اتنی اتنی چربی کی طے کٹوائی انہوں نے ٹھیک ہے آپ ہو گئے دبلے کتنے دن اور اس کے بعد جو پرابلمس پھر جو سٹمک کے پرابلم جو پیٹ کے السر اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو اور کوئی اپنا پیٹ کٹوائے تو بات سمجھ آتی ہے رات جاتے اپنے آپ کو کٹوا رہے ہیں کہیں کچھ کر رہے ہیں کہیں کچھ کہیں لڑکے ہیں تو کان میں بالی پہن رہے ہیں اور لڑکیاں تو وہ لڑکے بن کے پھرتی ہیں فطرت پہ رہو گے تو خوبصورت ہوگے عورت عورت بنے گی تو خوبصورت ہے مرد مرد بنے گا تو خوبصورت ہے آپ دیکھیے کہ آج کتنا کامن ہے یہ چینج کہ عورتیں مرد بن کے پھرتی ہیں کبھی آپ سوچیں ایک عورت کی جو ایک خوبصورت نسوانیت ہے کتنے خوبصورت کپڑے ہوتے ہیں عورتوں کے کبھی غریب مردوں کے بھی ایسے ہوئے وہ مہنگے سے مہنگا بھی جوڑا لے آئیں گے تو آپ کہیں گے اس میں ہے کیا اتنی بڑی چیز کیا جین ہے جی یہ کس کمپنی کی ہے یہ جی تھری پیس سوٹ ہے یہ جی لٹھا ہے یہ فلاں ہے کیا خوبصورتی ہے اور عورتوں کے کپڑوں میں کتنی ڈیلیکیسی کتنے کلر کتنے اب آپ یہاں بیٹھے اور آپ دیکھیں ایک مرد اندر آئے اور اس نے فراک پہنا ہوا ہے چوڑی پجامہ پہنا ہوا ہے کیسا لگے گا اس سے بھی زیادہ ہونک لگے گی عورت جب وہ مرد والا ٹائٹ کپڑا پہن کے تو پھرے گی مرد کے کپڑے ہم پہنتے ہم کہتے ہیں سو کے کیونکہ پرسپشن وہ یا حکم الجاہلیت جا بون دعا کیجیے اللہ ہمیں فطرت پہ رکھے عورت کا فطرت ہے بچے کو دودھ پلانا آپ اپنے بچے کو دودھ اپنا نہیں جانوروں کا پلا رہے ہیں فطرت چینج کی ہوئی ہے عورت کا مرد فطرت ہے گھر چلانا مرد کی فطرت ہے وہ مال کمائے آج عورت مال کمانے کے غم میں پھر رہی ہے اور مرد جو ہے وہ پریشان بیٹھے میں تو یاد رکھیے جب تک اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کو اسی طرح لیں گے جیسے اس نے کہا تو تب تک خوشی ہے ورنہ بے چینیاں اور پریشانیاں اس وقت دنیا کا نصیب بنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے لوگوں کا حل یہ ہے کہ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کر کس کو پکارتے ہیں پھر جب وہ اپنی کچھ اب جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ ان کو چکھا دیتا ہے تو یک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی نشکری کریں اچھا مزے کر لو ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہوئی شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں کتنا سچ ہے دکھ میں تو سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ یاد آتا ہے لیکن جب دکھ دور ہوتا ہے بے شری کون کبھی اپنی زندگی کا کوئی ایسا معاملہ یاد کیجئے جس وقت حقیقت میں آپ نے یہ رویہ اختیار کیا ہو اور یہ بھی شرک ہے آپ کہتے ہیں یہاں کون سی قبر ہے یہی شرک ہے کہ صرف اللہ کو دکھوں کا ساتھ ہی مانا اب دیکھیے کبھی آپ کا کوئی دو آپ کی کوئی سہیلی ہو اس کے گھر کوئی دکھ ہے آپ کو فون کر کے بلا لے بیمار ہے تو آپ کو فون کر لیں کوئی مر جائے تو آپ کو بلا لے کہیں کوئی کام کرنا ہے تو بلا لے اور بعد میں آپ کو ایک دن پتا چلے کہ اس کے تو بیٹے کی شادی ہو گئی اس نے آپ کو بلایا ہی نہیں اس نے تو اپنے گھر میں پچاس لوگوں کی دعوت کی تھی آپ کو بلایا ہی نہیں کیسا لگے گا ہم کہیں گے اچھا جی میں صرف اس کے کام کرنے کے لیے ہوں تو اللہ پہ لے لیجیے ہم صرف دکھوں میں اللہ کو پکارے اور خوشیوں میں بھول جائیں تو سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر بھول جاتے ہیں دیکھنا تو کسی شادی ہال میں جا کے دیکھ لیں جو اس دن بھولے ہوتے ہیں چلنا بھی نہ آتا ہوگا اس وقت اس کی بھی چال ٹیڑھی ہوئی ہوتی ہے میں اکثر سوچتی ہوں کبھی موقع ہی کم ملتا ہے اللہ کے حکم سے اب لوگ بلاتے ہی نہیں ہمیں کہ انہوں نے آ کے بھی تو تنقید ہی کرنی ہے تو چھوڑ دیں اور اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی اس طرح نہیں کی یہ تو میں نے ایک جو کیا ادروائز کبھی نہ میں نے شادیوں میں جا کے کی نہ کسی کے بعد میں کی لیکن میں جب بھی کبھی موقع ملے میں خوش ہو کے یہ بات ضرور سوچتی ہوں کہ اس وقت اس ہال میں چار پانچ سو لوگ جو ہیں ہر بندہ کیا سوچ رہا ہے ٹیڑھے سے ٹیڑھا بھی بچہ ہے نا وہ بھی اس وقت اپنے بارے میں کیوریس ہوتا ہے آتے جاتے ٹائی ٹھیک ہو رہی ہے آتے آتے شیشے دیکھ رہے ہیں لڑکیاں بھی شیشے نکال نکال کے چپ کے چپ کے دیکھ رہی ہوتی ہیں ٹھیک لگ رہی ہے نہیں بار بار کیا پوچھتے میں ٹھیک لگ رہی ہوں میں کیسی لگ رہی ہوں کچھ ہے تو نہیں کوئی گڑبڑ نہیں اصل میں تعریف سننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں خوش ہوئیے لیکن بھولیے نہیں اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں پر ان پر کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں کیا یہ لوگ سمجھ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی رزق کو شادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں دعا کیجیے اللہ میں نشانیوں کو پڑھنے والا کرتے فاتز القربا حق کا پس مومن رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوش نودی چاہتے ہوں اور وہی فلاح پانے والے ہیں چلیے نماز پڑھ کے آتے ہیں ان شاء اللہ پھر آگے کنٹینیو کریں گے آپ لوگ آن لائن سے مائک ہولڈ کیجیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سب کو پتا ہے ماشاء اللہ کتنی تیزی سے رمضان جا رہے ہیں نا اور آپ کو پتا آج سے ماشاء اللہ جاگنے کی راتیں بھی شروع ہو گئی ہیں ہے نا آپ میں سے جن کے بعض لوگوں نے جو ہے ان کے یہاں آج جاگنے کی رات اور بعض کل نا کتنا خوبصورت لہسن ہے سبحان اللہ سورہ روم چل رہی ہے الحمد للہ جی الحمد للہ جی لائک مل بالکل آپ ٹھیک ہے کتنا تیزی سے وقت گزارا ہے نا ایسا لگ رہا ہے بس ابھی آیا اور جیسے بس ایسا لگ رہا ہے کچھ کیا نہیں ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ بس یہ رہتا ہی رہے ایسا موسم نا اتنا خوبصورت لگتا ہے کیونکہ آپ دیکھیے اس مہینے میں جو اللہ کی خاص رہتے ہیں برکتیں ہیں انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے نا اور خاص کر ایک اللہ سے جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس مہینے میں وہ اور مہینے میں آپ کوشش بھی کرتے تو وہ ایمان کا لیول نہیں آ پاتا اللہ کرے ہمیں وہی ایمان جو رمضان میں دیکھتے ہیں ہمارا وہ بعد کے گیارہ مہینوں میں بھی آ جائے امین میں جی کیسی لگی آپ نے اب تک جو سورہ روم پڑا اور خاص کر آپ نے دیکھا کہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے حوالے سے کتنا خوبصورت تعلق بتایا ہے نا اور آج کے دور میں دیکھیں کتنی عام کیوں کیونکہ ہم جو ہے ہم نے اللہ کی ساخت میں تبدیلی شروع کر دی نا جو ایک عورت کا کام تھا وہ مرد کرنے لگا مرد کا کام جو ہے وہ ایک عورت کرنے لگی ہے نا تو دیکھیے پھر کیا ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنیں گے ہم نے تو اپنی جیسے کہا جائے بدل نا ایسا دیکھا آپ نے کتنا اچھا نہیں چلا وقت ایک دم بہت عجیب سی کیفیت ہے کیونکہ آپ کی لسٹ بہت لمبی ہے آپ سب ریڈی ہے کے لیے چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سونا شمول ایمان کھوکر سامیہ شکیل عابدہ یاسین رابعہ اجمل رفت خان ربیلا عامر ماریہ عمر مریم احمد، فاطمه غفور، فاتمە غەفور بەرینە ئشاف ئالیا هەبیب ماین الدین مبینە ناز سلط رحمت الله یاسمین کریم رخشنده عزیز سبا نجیب، فروزنە اقبال سنجیدە شداد مریم خان شاہین ئامی شاهین پەکان واسی، واسی سید، سعید منخاج منصور، سایمە افراد، حمیرہ مدنی فرخانہ قریشی صباحت خان خدا خدا قاتل امبر امجد عظما قیل ارم عثمان سائمہ صالح سامیہ سید انیلا شجا صالح خان راحت انیسا مصبہ قسیم رفت ندیم رقیہ حمید سادیہ منوت شازیہ فاقر شازیہ فاقر نصرت عائشہ حمیرہ تبسم پروین اختر نرگس ناہد سمینہ جبین ارم ارم عمران سلمہ ارشد فاطمہ مہر سلطانہ ذاکیہ احمد فائقہ احمد ثنا محسن ادینہ مناظر عائشہ خان الماس طاہر نادیا بچ شہناز احمد جبین نوی والا عزرا احمد مکہ اقبال سیدہ تزیر عظما قیلی سامیہ اختر عذرا کوثر فرزانہ حفیظ فوزیہ بانو فرحت دیوان سلطانہ ناز سادیہ اسد فہمیدہ اسلام فائزہ عطیب علینہ حفیظ فلک ندیم فاطمہ عامر سائرہ منشی حاجر اقبال مجیبہ طاہرہ صوفیہ طلحہ فائزہ اشرف عائشہ وسیم سہر خان ذاہین انجم اسیم اقرشمی ملک سرمت زیبا سمینہ راشد نسیم احمد محمود ساجدہ پروین بخشندہ قریشی سعدیہ اسلم رضیہ چودھری عائشہ نوید راشدہ ظفر جاوید فوزیہ مسعود خدیجہ اجمل مدثر احمد نصری مہیدہ سمرانہ باسط نجمہ مان نجمہ مان کوثر خورشید شمع ناز تنویر سلطانہ طاہرہ چودھری شاہدہ بیگم فوتولین اشفاق رضوانہ ارم سعدیہ رفاقت کمل کمل عمران صبا عادل رخسانہ خان حنا جاوید آمنہ فردوسیہ شمائلہ ارشد اسما رحیم اسما رحمان عظمہ جلانی نرگس شیخ تنویر شہان راہیلہ میاں راہیلہ میاں انیلا عمر اسما آصف دیب انور نسرین اختر عثمان پروین احمد افشا میمن محمد عمر حبیب شبانہ مرزا ربینہ جاوید عائشہ خان عائشہ قریشی بشرا احمد رخشندہ احمد سمیرا سردار تسلیم فاطمہ سمینہ پروین فرحت فرحت بلوانی فرحت علی کیسرانی ادیب فرحہ ارجمن سارہ عثمانی فوز اقبال سمینہ شیخ صادقہ صدیقہ رخشندہ ماجد مریم امر مریم آمد گلفشان گلفشان اشفاق عرفت سیدہ وسیمہ ظہور مہناز جبین امینہ شیخ رابعہ اکبر شہناز طاہر آفرین ترنم اسما رحیم ارم چودھری غوثیہ عزت اللہ کلثوم کلثوم ابرار اقسا حسن رانا محمد شاہ شبینہ جبین گل افشان اشفاق رفشندہ افتخار ارم محمد محمد ناشی انیلا اتر سمیا احمد افروز شیخ سمین بشرا حمیرا مونگا ادیرہ قلجی عتیق نوید جہادہ سلیم بہجت بہجت توصیف انم شیخ عثمہ واحد ریحانہ عظیم سلمہ اظہر محمد نوشین سعدیہ چیمت فاطمہ ثاقب ندا اظہر سیدہ فہیم نوشین روانہ شمی میو شفق شفق سرور مونا قاضی شادی ریحان فائمہ خان انیسہ بخاری صبا حمیدہ حمیدہ والی فریدہ حسین بی بی بی بی عالیہ سیدہ شاہین مخت شارق بلقی زہری شمیم شا شمیم شمیم شال شیخ نفیسہ نفیسہ خاتون عائشہ چودھری فریدہ فریدہ فریدہ فائز کمل قدوائی عفت قمر عثمانی شمائلہ سہیل سہیل افسا سعدیہ سعیدہ خان عائشہ عائشہ ساچ سمیہ قلث مائرہ اختر ناجس ناظر امل محمود شاہین سعید منیرا عزیز آلیہ خان ناہید سمیرہ طاہر مبینہ خان امید ہے آپ سب نے لگا رہی ہوگی ام ریلی سوری کہ آپ کے نام اگر میں نے کسی کے پروناؤنس غلط کیے یو نو کہ آپ کا جو مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید میں تھوڑا سا مجھے لگ رہا کہ میں نے پاس کے نام غلط پروناؤنس کیوں گی ان یو ایکسٹریملی میں آپ سب سے معذرت کرتی ہوں ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم کیئرفل رہوں گی آپ یہ بتائیے کہ آج ابھی آپ نے جو سورہ روم پڑھی الحمد للہ آپ کے پاس ٹوئنٹی بس پاری کی چیک لسٹ موجود ہے کیا یا ٹوینٹی پارے کی آپ نے مجھے چیک لسٹ کی تھی تو اس پر عمل ہو رہا ہے جی الحمد للہ یہ بتائیے جو کل کرنے کے کام تھے کل کا ذکر اور اب ان ظلم کے نصیب وقت آپ سب نے کیا تھا کل کا یہ ٹوینٹی ایٹ پاری کے اندر جی آپ بھی بتائیے آپ نے وہ کیا تھا کل کا کس کس نے یہ دعا کی تھی جو آپ کل کا خاص ذکر تھا آپ نے سے کسی نے کیا جی الحمد للہ تبارک اللہ ایف اے زیرو ون ماشاء اللہ یہ بتائیے کہ تھانے کی سنت میں کس کس نے کیا کے اندر جی الحمد للہ لبئی آپ سب نے کیا ماشاء اللہ اچھا یہ دعا کس کس نے کی جو جو آج آپ نے کی ربی انی لما الی من خیر فقیر کتنا خوبصورت دعا ہے نا کتنی خوبصورت دعا ہے جب بھی کوئی سے کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے اور جس طرح سے آپ کو لگے کہ مشکل ہے تو فوراً یہ دعا مانگ لینا کچھ راستہ نظر نہ آئے ہے کتنی خوبصورت انداز موسیٰ علیہ کا دعا مانگنے کا نا الحمد للہ اور یہ بتائیے کہ آپ نے سب کو معاف نہیں کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے اس ایک بات بتا رہی تھی میں نے سورہ نور کے اندر نوٹ کر لیا تھا آپ کو یاد ہے اس کو میں نے لکھ کر اپنے پاس لگا دیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ میرے اور آپ کے لیے کسی کو معاف کرنا مشکل ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے آپ کے لیے تو مجھے یاد ہے سورہ نور کے اندر آیت نمبر ٹو کے آیت نمبر ٹو کے اندر نے جو عمر سے کفالت کرتے تھے انہوں نے عائشہ پر الزام لگایا تھا نا تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا اللہ کو یہ بونا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے شاید کو اپنے سامنے لکھ کر لگا دیا تو اب مجھے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو میں فوراً یہ شاید اپنے سامنے رکھتی ہوں اور پھر مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں کیوں نہیں چاہوں گی کہ کل اللہ مجھے یا آپ کو معاف کر دینا تو بہت ضروری ہے کہ آج اگر ابھی تک ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا چاہے ہمارے راج شو چاہے ہمارے میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے حوالے سے آج تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ عورت کو مرد کا شکر گزار بھی کرنا چاہیے کیونکہ وہ دیکھیے ہمارے لیے کتنا کچھ کہتے ہیں نا الحمد للہ تو آپ بھی ایسا ہی کریے گا کہ اگر کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہمارے بہنوں سے معاف کرنے کی عادت نکل جاتی ہے تو مجھے ایسا لگا کہ یہ اس کو سامنے لکھ کے لگا دوں گی نا بالکل اپنی نظروں کے سامنے تو ان شاء اللہ کبھی اگر بھولوں گی تو اللہ کی آیت کے اندر اتنی پاور ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لے لیتے ہوتا ہی ہے نا کہ جب آپ اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اندر سے جھنجھوڑ دیا گیا ہے اور آپ اپنے آپ کو بہت حقیق سے فیل کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر بات تو کسی کی ہو نہیں سکتی ہے اور ہم سب چاہتے بھی یہ ہیں جی انشاءاللہ اللہ آپ یہ کام کریے گا بالکل اچھا یہ بتائیے کہ پھر آپ نے تصویر کا دیکھا تھا کہ اپنی محتاج جی اور جی اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ جو مطلب دعا مانگنے کے اندر اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کرنا جی الحمد للہ کس کس نے ایسا محسوس کیا تھا دعا مانگتے وقت کہ اللہ تعالیٰ میری سے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میری تو بالکل آپ کو پتہ ہے نا اگر جیسے ہی کبھی ہم اپنے آپ سے تھوڑا سا بھی فخر کرنے لگے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنی آپ کی وہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کیسے پیدا ہوئے نا جی الحمد للہ چلیے ان شاء اللہ ریڈی ہے استاذہ باقی ان شاء اللہ ہم کلاس کے اینڈ پہ کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چلیے جی کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 38 سے سورت الروم سٹریچ اچھا بلا ہو گیا آپ لوگوں کا ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وائس لو ہے کیا چیک کیجئے پلیز چلیے فآتی ذا القربا حقہ والمسکین وابن السبیل پس مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مومن اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں اور وہی فلاح پانے والے ہیں وما آتیت من رب لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ ہائی لائٹ کیجئے گا تدبر تم دیتے ہو نوٹ کیجئے گا لینے کی بات نہیں ہے دینے کی بات ہے بہت سارے لوگ سود کے بارے میں یہ ایک بات کرتے ہیں کہ ہاں ہاں سود لینا منع ہے کھانا منع ہے ہم کھاتے تو نہیں ہیں ہم تو دیتے ہی ہیں تو فرمایا کہ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے یعنی اس سے بینیفٹ ملے پروفٹ ملے پرسنٹیج بڑھ جائے اللہ کے نزدیک وہ نہیں ہوا اگر آپ یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ بات دیکھیے کہ جو کتنی خوبصورت ہے اور وہ کیا کہ تم سمجھتے ہو کہ سود کے لین دین سے کام بڑھیں گے نہیں بڑھتے اور آج کے دور میں اکانومی کا ڈرا بیک جا کے اس کی مثال دیکھ لیں یاد رکھیے سود پہ جو چیز لیں گے جو چیز دیں گے لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم وہ ڈوب جائے گی ایک کال معروف ہے علماء کے بیچ میں کہ جس چیز کو سود کا پانی لگ جائے چالیس سال کے اندر اندر وہ گل کے گر جاتی ہے بڑے بڑے نام دیکھ لیجئے سلوگنز دیکھیے بڑی بڑی انڈسٹریز تھی ڈوب گئی آج پورے کا پورا ویسٹ کا اور تو ہمارے اپنوں میں مسلمانوں کے ناموں میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ سود اتنا آ گیا کہ جیسے آٹا پانی کے بغیر نہیں گندانا ایسے لگتا ہے ہماری زندگی کا کوئی کام سود کے بغیر نہیں ہوتا اس کی وجہ سے آج پریشانی ہے یہ جو اکنامک ٹیررزم دنیا میں آج ہے چند لوگوں کے ہاتھوں میں باقی سارے لوگ جو ہیں وہ غلام بنے ہوئے اس کے پیچھے سود اگر پوری دنیا نے کسی ایک چیز پہ ایکا کرنا ہے جیسے آپ دیکھتے نا بہت ساری تحریکیں چلائی جاتی ہیں مثلا درخت نہ کاٹو سارے لوگ اس پہ اکتفا کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کچرا نہ پھینکو کلین رکھو چیزوں کو اگر دنیا والے صرف ایک سال تک پوری دنیا اے ٹو زی اس چیز پہ ڈیفینیٹ ہو جائے نا کہ ہر چیز میں سود کو نکال دو زیرو پرسینٹ کر دو آپ دیکھیے گا اس پوری دنیا کے پاس کھانا بھی ہوگا پینا بھی ہوگا کوئی بے گھر نہیں رہیں گے کچھ نہیں ہوگا یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے نا کہ آج کیسے سود کی قسطیں چکانے کی وجہ سے ہی لوگ اصل قرض نہیں دے پاتے تو دعا کیجئے ہم تو مسلمان ہیں باقیوں کو تو چھوڑ دیں ہم ابھی سسٹم تو نہیں چینج کر پا نہ ہم پڑھ رہے ہیں نہ ہم ایسے کوئی بینک کھول رہے ہیں سمجھ آتی ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کا حصہ بننا چھوڑیں لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں مجبور ہیں خود کو پوچھئے میں کتنی مجبور ہوں کیا میں اس چیز کے بغیر نہیں رہ سکتی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر بچنے والے کو اللہ بچائے گا مخرجہ اللہ مسلمانوں کا امتحان لیتا ہے ہاں اگر خواہشوں کے ڈسے میں پھر تو نہیں صبر ہوگا پھر تو کرسیاں بھی سود پہ قسطوں میں لے لیں کہتے ہیں کس نے چکانا دیکھیں گے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے آج ہماری زندگی سے اثر ختم کیا بنائے ہوئے نظام پہ چل کے دیکھیں دوبارہ وہی خیر ہوگی جو کہ خلف راشدین کے دور میں بھی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کو عام کرے یہ ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر بھی ہے کہ زکوٰۃ دیے کہ نہیں اپنی بعض لوگ بھولے ہوتے ہیں بعض کہتے ہیں سارے سال کے بعد رمضان میں دیں گے تو بعض دفعہ زکات دینے سے لگتا ہے کہ پیسہ کم ہو رہا ہے لیکن اللہ کرے وہ بڑھ رہا ہے یہ کیسے جیسے جسم سے گندا خون نکال دینا تو صحت بنتی ہے اس طرح ہمارے دلوں میں مال کی محبت ہوتی ہے مال میں کچھ کمیاں بیشیاں ہونے لگتی ہیں تو ایسی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے بول کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے آپ کو ان چیزوں کو اللہ کی نگاہوں سے دیکھو اور دکھاؤ کہ وہ تمہارے بارے میں کیا چاہتا ہے کون اللہ اللہ الزی خلق کم سم رزقکم اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو پھر تمہیں رسک دیا پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے پھر وہ تم کو زندہ کرے گا کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو پاک ہے وہ اور بہت بالا برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا شاید کہ وہ بات آ جائیں ہائی لائٹ کیجیے اور ذرا غور تو کیجیے کہ آج بر اور باہر میں اس فساد نہیں ہے اتنی خوبصورت آج کے دور کی یہ تصویر ہے ہر جگہ تو فساد ہے ڈس آڈر کیسے رشتے ڈیٹوری کیسے رشتوں کے اندر گھن لگ چکا ہے کس طرح کائنات کے اندر کوئی سسٹم ٹھیک نہیں خاندان ٹھیک نہیں بچے بگڑے ہوئے بڑوں کی کوئی صحیح حالات ٹیک کیئر نہیں ہو پا رہی وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے حکموں کو ماننا چھوڑا ہوا ہے یاد رکھیے اللہ کی اطاعت سے فرما برداری سے سکون ہے اور اگر سکون نہیں ہے شر ہے تو فساد ہے جتنا اللہ سے دور ہوتے جائیں گے اتنا زندگی کے اندر شر بڑھتا جائے گا اس لیے ہم سب کو اپنی فکر کرنی ہے اوروں کو چھوڑ دیجئے اپنے مسلمان ملکوں کو دیکھ لیجئے اپنے حالات کو دیکھ لیجئے کہ ہم کہاں ہوئے میں ذات کی طور سے لے کے انفرادی سے لے کے اجتماعی طور پر محاذہ کر لیجئے انشاءاللہ بہت ساری اپنی تکلیفوں کو ہم خود بخوئی وجہ کیا ہے پس ان سے کہو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا ان میں سے اکثر مشرق ہی تھے آپ نوٹ کریے پچھلی جتنی قومیں تباہ کی گئیں ایک کامن گنا تھا شرک اسی لیے اللہ شرک کو برداشت نہیں کرتے اے نبی آپ کیا کیجیے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راس کی سمت جس اس دین راست کی سمت میں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ببال اسی پر ہے اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے چسا دے یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا یاد رکھیے کہ جب لوگ گناہوں پہ جمع ہوتے ہیں نا تو پھر وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے بھی خوشی کا سبب نہیں بنتے دعا کیجیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نایتوں پر یقین رکھتے ہوئے اپنے لیے فلاح کے راستوں کو ڈھونڈنے والے بن جائیں اور اللہ ہمیں جنت کے راستوں پہ چلا دے ایک اور نشانی ممنا آتی ہیں یورسلر سلر یا اس کی نشانیوں میں یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں ایک غور کا مقام دیا آپ دیکھیے کہ پانی کے اوپر آپ ایک سوئی رکھتے ہیں نا تو وہ سوئی ڈوب جاتی ہے لیکن منو ٹنو وزن کا جہاز نہیں ڈوبتا چھوٹی کشتیاں زیادہ خطروں میں ہوتی ہیں کہتے ہیں جہاز جتنا بڑا ہوتا ہے جو اتنا سیکیور ہے آپ ایر جہاز میں بھی جب ایروپلین میں بیٹھتے ہیں کبھی چھوٹا جہاز لیں چھوٹی فلائٹس کے لیے تو بہت کانپے گا اور جتنا بڑا جہاز ہوگا تو آپ کو کبھی فیل بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کوئی اندر کہیں چلے ہوئے کس نے کیا یہ سب اللہ کی شان ہے تو کیا ہم انسان اپنے آپ کو مضبوط نہ کریں غور و فکر سے اپنے ایمان کو بڑھائیے اسی سے ایک ہمارے اندر نشانی عمل کی بھی بات غور کی بات کیا ایمان بھی جب چھوٹا ہوتا ہے نا بھی کم ہوتا ہے تو کانپتا ہے وہ چھوٹے جہاز کی طرح چھوٹی کشتی کے ڈوبنے کا ڈر بہت ہوتا ہے نا تو کمزور ایمان بھی ڈوبا ہی ڈوبا ہائے پکڑو پکڑو پکڑ لو میرے اوپر ماحول کا سرور ہے ہائے مجھے کو بگاڑ دے گا میں تو اچھی تھی فلاں نے مجھے برا مجھے برا بنا دیا ایسا ہوتا ہے لیکن ایمان بڑھتا جائے گا آپ سیکیور ہوں گے جتنا آپ سیکیور ہونا چاہتے ہیں اتنا اپنے ایمان کو بڑھائیے عمل کو بڑھائیے شروع کا نیکی کا کام جو ہے اس کو کبھی نہیں کسی کو بتانا چاہیے کیونکہ اس کی نظر بھی لگ جاتی ہے اور انسان اپنی نظروں میں آ جاتا ہے ایک دفعہ جب نیکی جم جائے آپ ہو جائے پھر دوسروں کو بتائیں کبھی نیکی کی کوئی نیت کرے نا دوسروں سے شیئر نہ کریں خاص طور پہ ان لوگوں سے جو خود وہ کام نہیں کر رہے کر لیں گے جب بتائیں گے پھر اگر کوئی ریئیکشن بھی ہوا کوئی لوگوں کی طرف سے رسپانس برا بھی ملا تو آپ کے اندر اتنی اسٹرینتھ آ چکی ہوگی کہ آپ انشاءاللہ اس پہ جم جائیں گے اور اللہ ہمیں سے زیادہ غور و فکر کرنے والا بنا دے اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے پھر انہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا اور ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں ہائی لائٹ کیجئے تعلق باللہ کی آیت ہے اللہ کہتا ہے یہ میں نے اپنے اوپر خود ہی لے لیا حق کہ میں ایمان والوں کی مدد کروں گا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ایمان پیدا کر لیں بس باقی سب اللہ پہ چھوڑ دیں کس اللہ پہ ٹرسٹ کریں وہ اللہ اللہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے وہ بادل اٹھاتی ہیں پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں حالانکہ ان کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کے مردہ پڑی زمین کو وہ کس طرح زندہ کرتا ہے یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر ہم ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جائیں گے کیا آپ اس مثال سے سمجھیں بہت پیاری مثال ہے کیونکہ غور بہت ہے صورت میں اس لیے ہم آگے جا ہی نہیں پا رہے لیکن آپ دیکھیں یہاں بادلوں اور ہوا کا کتنا خوبصورت تقابل پیش کیا جس طرح اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں پھر آسمان پہ ایک دم بادل گھاڑے ہوتے ہیں پھر چھوٹی چھوٹی بدلیاں بنتی ہیں پھر اس میں سے چھوٹے چھوٹے بارش کے قطرے نکلتے ہیں یہ علم کا سفر بھی ایسے ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو ادھر ادھر سے جمع کر کے لاتا ہے ایک جگہ پہ اور پھر وہ اس طرح رحمت کی بارش برستے ہوئے لوگوں کو علم دیتے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ قرآن کی وہی کی بارش تو پڑتی ہے کچھ کے دل ہرے ہو جاتے ہیں کچھ مایوس ہیں دل کی بھی زمین مردہ تھی آج کل اگر آپ قرآن سنتے وقت کوئی اپنے اندر چینج فیل کریں تو اس آیت کو بہت اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں یا آپ دل کا سکون لینے آ رہے ہیں لیکن یہاں بیٹھ کر آپ کو ایک دم فیلنگ آتی ہوں گی کہ واہ یہ تو میری بات ہے ان کو کس نے بتایا کئی لوگ یقین کریں بعد میں میں کہتے ہیں آپ کو کون بتاتا ہے ہماری بات ہے یہ آپ جو مثالیں دیتے ہیں یہ تو ہمیں ایسے لگتا ہے ہماری مثالیں ہیں یہ تو ایسے لگتا ہے آپ نے ہمارا گھر دیکھا ہوا ہے یہ تو ایسے لگتا ہے آپ نے ہماری الماریاں دیکھی ہوئی ہیں نہیں اللہ دل میں ڈالتا ہے ہم انسان ہیں نا تو ہم انسانوں کو بہت اچھی طرح آبزرو کرتے ہیں اور آبزرویشن جس کی تیز ہوگی اس کی بات ضرور حقیقت سے قریب ہوگی بالکل اسی طرح ہم اپنے آپ کو دیکھیں آج میرا بھی دل زندہ ہو رہا ہے ہائی کل تک میں کتنی سیڈ رہتی تھی کتنی ڈپریس تھی دیکھو اب میرے اندر بھی ہلکی ہلکی نیکی کی خوشی آ رہی ہے اب میں بھی سوچ رہی ہوں میں قدم لوں کہ نہ لوں میں آگے بڑھوں میں اب اور سنوں اور پڑھوں اور کروں لیکن یہ جو بیچ میں زرد ہوائیں آتی ہیں نا اس طرح کبھی کبھی ہمارے اندر بھی مخالفت کی ہوائیں آتی ہیں نہیں نہیں کوئی ڈرا دیتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو دعا کیجیے کہ اگر ہم نیکی کا کوئی ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس پہ پورا کر دے ایسا نہ ہو کہ ہم اندیشوں کی وجہ سے اس نیکی کو چھوڑ دیں اور ساتھ نبی کو تسلی بھی دی کہ آپ جتنا مرضی پیار کر لیں آپ تڑپ لیں لیکن فائن نقلا تس میں المتا اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ ان بہروں کو سنا سکتے ہو جو وہ پیٹ پھیر کر چلے جا رہے ہوں اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو ہاں تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں آپ ماں ہونے کے ناطے بھی دیکھ لیجئے بچے کو آپ تبھی کھلا سکتے ہیں جب وہ کھانا چاہتا ہے آپ اس کا منہ کھولیں گی وہ منہ بند کر لے گا آپ زبردستی چمچہ منہ میں ڈالیں گی وہ تھو تھو کر کے اور پھینک دے گا اور زبردستی کر کے اندر دو چار چمچے پھینکیں گے وامٹ کرے گا پھینک دے گا جب تک آپ کے اندر طلب نہیں ہے نا آپ کو کوئی نہیں دے سکتا دعا کیجئے کیجیے اللہ میرے اندر طلب پیدا کر دے اچھا طلب کیوں نہیں ہوتی ماں ہی بچے کی مثال لے لیجیے ابھی ہم نے لی بعض ماں کا خیال ہوتا ہے بچہ بھوکا ہے اس کا پیٹ خالی ہے لیکن جو بچے نہیں کھاتے نا کھانا اس کی نائنٹی پرسینٹ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور ماں کچھ اور ہی کھلانا چاہ رہی ہے اسی طرح ہمارے پیٹ میں دوسری بہت ساری چیزیں پہلے بھری ہوتی ہیں اول پھول ہے ہمارے کانوں میں ہمارے دل میں ہمارے دماغ میں جس کی وجہ سے پھر ہم نہیں کھا پاتے اپنے دل کو خلقہ کریں جو ہی آپ پیٹ خالی پاتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کو بھوک لگتی ہے پانی زیادہ پیئیں پانی پینے سے بہت بھوک لگتی ہے اگر آپ میں سے کسی کو یہ پرابلم ہے نا کہ بھوک نہیں لگتی تین چار گلاس پانی پئیں سیب کھا کے دیکھیں فوراً آپ کو بھوک لگے گی لیمن جوس تھوڑا سا پی کے دیکھیں ایک دم بھوک لگے گی بالکل یہ قرآن کا پانی بھی ہمارے اندر اب وہی بھوک مٹا رہا ہے ہمیں کل تک کیسے لگ رہا تھا فل پیٹ بھرے میں کچھ نہیں کہ ہم نہیں سیکھ سکتے ہم نہیں بیٹھ سکتے اب الحمد للہ اللہ کے حکم سے بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری دین کی بھوک بڑھ جائے کئی لوگ تینمک ہو جاتے ہیں اور کئیوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے اور کئیوں کو تو حقیقت میں دین بالکل ہنس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کر دے اللہ انسان کو اس کی اوقات دکھاتے ہیں کہ اللہ ہی تو ہے جس نے کمزوری کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی ہائی لائٹ کریں اور آپ اس پہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کیجیے جب بھی ممکن ہے ذرا آپ کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے کبھی بھی کسی کا آپ کو پتا چلے نا کہ نیو بورن بیبی ہوا ہے تو اس کو دیکھنے جائیں اور اس وقت اس آیت پہ غور کریں کتنا کمزور آتا ہے دنیا میں ایک اس پہ بڑا اچھا نشید بھی ہے کہ اردو کا ہے کہ دنیا میں آیا تو کتنا تو کمزور تھا اور کیا کچھ تھا اور آج تو اتنا کرنے لگ گیا کتنا کمزور ہوتا ہے بچہ کبھی نیو بورن بیبی کو دیکھیے کروٹ نہیں پلٹ سکتا ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو نہیں اٹھا سکتا درد ہے تو نہیں بتا سکتا بھوک ہے تو نہیں بتا سکتا نیند ہے تو نہیں بتا سکتا پھر اس زوف کے بعد تمہیں قوت بخشی جوان ہو گئے آپ اکڑ گئے آپ لگا کہ ماں کی تو کبھی ضرورت ہی نہیں تھی پڑی میں تو خود ہی بڑا ہو گیا ہر بچہ یہ سوچتا ہے میں نے نہیں اپنی ماں کو ستایا آپ سے کوئی پوچھے گی نہ آپ کہیں گی میں نے اپنی امی کو بالکل نہیں ستایا تو ذرا آپ اپنی امی سے تو پوچھ کے بتائیں کئی بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں بتائیں میں نے کبھی آپ کو تنگ کیا لیکن آج دیکھیے ماں کچھ بھی کہ لیکن جب قوت آتی ہے تو ہم سب کو پیچھے کر دیتے ہیں پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر آپ نے کسی بوڑھے کو وزٹ کرنا ہے کوئی خاندان کا گھر کا رشتے دار نیبرس نان مسلم کبھی ان کے چہروں کی جھریوں کو دیکھا کریں اور یہاں تو آپ کو پتا نا کہ عمر بہت لمبی ہوتی ہے موسٹلی لوگوں کی بعض بوڑھے نائنٹی ایٹی ہنڈریڈ کے عام سڑکوں پہ پھرتے ہوئے دکھتے ہیں آپ کو کبھی ہاسپٹل جائیں تو بہت دبر ہوتا ہے مائی گڈنس کبھی کبھی ایسا موقع ملتا ہے جب ہم کسی کو دیکھنے جاتے ہیں تو اس طرح بڈھے بڈھیاں کمروں میں بیٹھے ہوئے ایسے لگتا ہے موت کا انتظار کریں دروازوں کی طرف ان کی نظریں ہوتی ہیں پھر میں سوچتی ہوں بندے تقریباً ایک صدی ہو گئی تجھے اس دنیا میں آئے ہوئے تجھے نہیں پتا چلا تیرا رب ہے تیرا رب تجھے پیدا کرتا ہے کھلاتا پلاتا ہے بغیر سوچے گزر گیا حدیث میں آتا ہے کہ جس کی عمر لمبی ہے اور اس کے عمل برے ہیں وہ سب سے بدبخت ہے مہلت ملی فائدہ نہ اٹھایا اور وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور جب وہ سات جنی قیامت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہمیں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے اس طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے مگر جو ہے علم اور ایمان سے و من کیے گئے مگر وہ لوگ جن کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے کہ اللہ کے لکھے ہوئے میں تو تم روزے حشر تک پڑے رہے ہو سو یہ وہی روزے حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی کی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا کیوں موقع آج تھا آج راضی کر لو آج اللہ کو راضی کرو آج معافیا مانگو دیکھیے پیپر ایک دفعہ جب چھین لیا جاتا ہے تو کوئی آپ کو لکھنے کا موقع دیتا ہے پر تب کتنا بے وقوف اسٹوڈنٹ ہوگا کہ امتحانوں سے پہلے تو نہ پڑھے اور کہ امتحان ختم ہو لے نہ فارغ ہو کے پڑھوں گا پھر کیا فائدہ پھر تو ایک لفظ نہیں لکھو گے اس دنیا میں چند دن کی یہ بات رہ گئی اب زیادہ دن نہیں ہے ہمارے پاس آج کچھ کر لو تاکہ پھر وہاں کچھ پا سکو کتنا وقت ہم نے اب دیکھیے اگر سونے کو دل چاہتا ہے نا قبروں میں بہت سوئیں گے کتنا سوئیں گے اگر عیش کا دل چاہتا ہے جنت میں بہت عیش ہوگی اگر ہمیں دوست اچھے لگتے ہیں ساتھی اچھے لگتے ہیں جنت میں بہت ہوں گے یہ چند دن کی بات ہے کر لو محنتیں پھر جب اس کام سے فارغ ہو جاؤ گے پھر جا کے جو مرضی کرنا اسی لیے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو اس طرح مہر لگا دیتے اس طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے اب کرو کیا آپ دیکھیے نا وہ ریئیکشن نوٹ کیجئے جو اللہ کے نبی کو فیس کرنا پڑتا تھا اتنی رکاوٹیں اتنا کچھ تو کہا نہیں اتنے پیار سے پکارا ایک دو نہیں تیرہ سال پکارا یہ ساری مکی دور کے آخر کی صورتیں چل رہی ہیں اتنا پیار کیا اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں سے اتنی تڑپے دعائیں مانگی اللہ میری امت اللہ میری امت اللہ تیرے بندے پن باد اگر تو ان کو معاف کر دے تیری مرضی اتنا کہا پھر نہ مانے تو دکھ تو ہوتا ہے اس لیے اللہ اپنے نبی کو اور آج ہم سب کو کہتے ہیں فصبر پس نبی آپ صبر کیجیے کس پہ ان کی دینی پہ ان کی ہدایت کی تڑپ نہ ہونے پہ طلب نہ ہونے پہ ان نواد اللہ حق یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہرگز نہ خلقہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے یہ جو لفظ ہے لا یستخفن کا یہ وہی جو اردو میں خفیف کا لفظ ہے خفت خفت ہلکا نہ جانے اس سے کیا مراد ہے آپ ان کو بے جانو ان کو پیچھے ہوتا دے کر آپ نہ پیچھے ہو جائیں جو جان بوجھ کے انجان بنے رہے جو سب جان کے بھی رکے رہے یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اپنا دین سب پتا ہے ان کو پتا Islam is the best code of life ان کو پتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے لیکن اس کے باوجود دوسروں کو دیکھ کے یہ رنگ ڈھنگ بدلتے ہیں تو نبی آپ نہ کیجیے ایسا اور آج ہمیں بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بے عمل لوگوں کی دیکھا دیکھی تم نہ عمل کرنا چھوڑ دینا تم ایسے امپریس نہ ہونا ان سے کہ دین چھوڑ دو آپ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز جب پوری ہوتی ہے تو خوبصورت ہوتی ہے نا آدھے نوٹ سے تو آپ ایک چائے کا کپ نہیں لے سکتے سو ڈالر کا نوٹ ہو اس سے کیا کچھ آپ لے لیں گے آپ سو نوٹ ڈالر کو آدھا کاٹیں پچاس کا بن گیا کیا پچاس کا بکے گا وہ کہیں گے نہیں آدھا نوٹ نہیں چلتا آپ کے اس کو پچاس کی ایکویلنٹ کر لو نہیں لے گا کوئی اسی طرح آدھے دین سے خیر نہیں ملے گی آج ہم مسلمان غیروں کی نظروں میں کیوں ہلکے ہو گئے کیونکہ ہم نے اپنا دین چھوڑا ہوا ہے آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں سچ بولو تو ویسٹرن پیپل آپ سے خوش ہوں گے وہ کیوں امپریس ہوں گے وہ تو وہ سچ بولتے ہیں آپ کہتے ہیں جی سوشل ورک کرو تو وہ مسلمانوں سے بہت خوش ہوں گے کیسے ہوں گے وہ خود بہت کرتے ہیں یاد رکھیے انسان ہمیشہ اس چیز سے امپریس ہوتا ہے جو خود اس میں نہ ہو دوسرے کو دیکھ کے کہتا ہے وہ اس میں ہے میرے میں نہیں ہے تو جو خوبیاں ان میں خود ہیں وہ آپ میں کیوں دیکھ کے خوش ہوں گے آج اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے ویسٹرن لوگ خوش ہوں گے تو وہ ہماری نمازوں کو دیکھ کے خوش ہوں گے ہم سے ہمارے حال حلیے کو دیکھ کر خوش ہوں گے ہاں تھوڑا ڈریں گے بھی معروف بھی ہوں گے ان کے اوپر خفت بھی آئے گی خوف بھی آئے گا لیکن وہ آپ سے امپریس ضرور ہوں گے وہ کہیں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت اپنی بات میں پکے اور الحمد اس طرح کے کمنٹس لوگوں سے آپ کو ملیں گے دعا کیجئے کہ جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے ہی حال ہولیے کو بگاڑ لیتے ہیں ہم ان کی نظروں میں کچھ عزت پانے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کریں کبھی بھی کوئی کسی دوسرے کو اس طرح نہیں پسند کرتا کہ وہ اس کے کپڑے اترے ہوئے پہن لے آپ کسی پارٹی میں جائیں اور اپنے ہی جوڑا اترا ہوا جو آپ کا تھا کسی دوسرے کو پہنا دیکھیں بہن ہی آپ کی پہن کے آ جائے آپ کا جوڑا آپ سے پوچھے بغیر تو کیا دل کے اوپر گزرے گا اچھا جی میرا جوڑا پہن کے آ گئی ہاں تو جب ہم دوسروں کے کپڑے پہن کے کپڑوں سے بس فزیکل کپڑے بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں طور طریقے رنگ ڈانگ ان کی باتیں وہ ہم ویلنٹائن مناتے ہیں وہ نہیں مناتے ہم ان کا ویلنٹائن مناتے ہیں وہ مری اتنی مناتے ہم سالگرہ مناتے وہ عقیقہ نہیں کرتے ہم ان کی شادیوں کے کیک کاٹنے لگ گئے انہوں نے تو آج تک ہماری طرح نکاح کے بول نہیں مردوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ پڑھائے تو کیا ہم ہلکے نہیں ہو گئے ضرور سوچیے گئے اس لفظ پہ لا یستخف ون کا جب مسلمان اپنے دین کو چھوڑتا ہے ہلکا ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ایک شیر ہوتا ہے جو جنگل میں ہے لوگ کتنوں سے ڈرتے ہیں جنگل کا بادشاہ شیر کو کہتے ہیں اس لیے کہ لوگ اس سے بہت ڈرتے ہیں لیکن ایک وہ شیر ہے جس کو لوگ سرکس میں جا کے پیسے دے کے ٹکٹ خرید کے دیکھتے ہیں فرق کس بات کا ہے کہ جنگل کا شیر اصلی شیر ہے اور یہ جو شیر ہے سب کو پتا ہے شیر کی کھال میں بھوسی بھری ہوئی ہے اوپر سے ڈوریوں سے ٹک ٹک ٹک ٹک کر کے پتلی تماشا کر رہے ہیں بس یہ ہے مسلمان جب مسلمان اصلی اسلام میں آتا ہے صبغت اللہ من اللہ کی صبغہ تو وہ جنگل کی شیر کی طرح لوگ اس کے ڈرتے ہیں حضرت عمر کے دور میں ایک شخص کہاں سے اٹھ کے دوسرے ملک ویسٹرن کنٹری سے آیا کہ میں عمر کو ملنا چاہتا ہوں دیکھو یہ ہے کون خیر گھومے پھرے ان کا خیال تھا کہ دوسرے بادشاہوں کی طرح کوئی عمر کا بھی دربار ہوگا محل ہوگا کچھ نہیں دکھا چلتے چلتے ایک دن مسجد نبی میں آیا دیکھا کہ ایک شخص زمین پہ سو رہا ہے اپنے بازو کا تکیہ بنا کے اتنی بے خبری کی نیند ہے کہ جسم دھوپ میں آ چکا اس کو ہوش ہی نہیں لوگوں میں سے کسی سے کہنے لگا یہ کون ہے کہا تمہیں نہیں پتا یہ امیر المومنین ہے پھر اس وقت اس نے ایک جملہ بولا اس نے کہا یہ عمر ہے اتنی بے خبری سے سو رہا ہے جس نے کیسرو کسرا کی راتوں کی نیند اڑائی بھی ہے پھر اس نے کہا عمر تو اس لیے سکون سے سو رہا ہے کہ تو نے عدل اور انصاف قائم کیا اور غیر بادشاہ اس لیے پریشان ہے کہ انہوں نے ظلم کیا اور اس طرح کی کہانیاں کی یہ چارجنگ نہیں لگی ہوئی ڈیڈ ہو گیا آپ سوچیے آج ہم مسلمان کتنے ہلکے ہیں پتوں سے بھی زیادہ ہمارا وزن ہے کوئی جس کا دل چاہتا ہے میں ٹھوکر مار کے جاتا ہے تو یوتھ میں تو بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے آپ اپنے اندر یہ اسٹرینتھ پیدا کریں ہاں I am Muslim yes I am Muslim yes I am proud of this مجھے خوشی ہے yes it's my lifestyle yes it's my style آپ کو جرت نہیں ہے کہ کسی کو یہ کہہ سکے ہاں وی آر اوپریس کیا کریں ابا منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید یہ عورتیں جو پردے کرتی ہیں یہ اپنے باپوں کی وجہ سے کرتی ہیں ایک جگہ ایسا ہوگا پتہ نہیں کس موقع کی بات ہے کوئی نان مسلم شاید ایئرپورٹس پہ اکثر ایسی بڑی مزے کی ٹاکس ہو جاتی ہیں کبھی کبھی نا تو جو لیڈی تھی چیکنگ کر رہی تھی تو جب اس سے میرا نکاب اٹھایا میں نے نکاب خود ہی اٹھایا اس کو دکھایا نا تو پھر مجھے کہیں کہ okay your husband force you because you this ہیں تم ایسی ہو تم اس لیے چھپا رہی ہے جو پریٹی دس دس میں نے کہا وہ اس لیے پریٹی ہے کہ انسان چھپا رہا ہے اپنے چہرے کو میں نے کہا نو ہی ڈیڈنٹ فورس می اچھا کچھ کہتے ہیں کہ اچھا کہ after marriage you have to do this یعنی شاید مسلمانوں میں اسلام شادی ہونے کے بعد کا یہ ایک سمبل ہے جیسے کچھ ملکوں میں ہے نا نہیں الحمد للہ سما الحمد للہ پورے تپاک سے پورے فخر سے آپ جائیں نا اگر آپ کو فیل کر رہے ہو کہ آپ کے حال لیے کو کوئی دیکھ رہا ہے مثال ہے ینگ کوئی لڑکیاں عورتیں کوئی بھی تو آپ ان کو دیکھیے پھر جب جا کے کہ hello hi how you doing اور بعض جب آپ دیکھیں ان کے بیچاروں کے کپڑے بھی نہیں پورے ہوتے تو وہ کھسیانے ہو جاتے ہیں کبھی آپ کو ہلکا سا لگے نا انہوں نے بات کی آج صبح بڑا دلچسپ واقعہ ہوا اسی لیے شاید میں اس پہ بات کر رہی ہوں جب میں صبح آ رہی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ صبح نیچے اوپر بلڈنگ سے دوسرے سے لوگ آ کے بریک منا رہے ہوتے ہیں نا اور موسٹلی وہ عورتیں باہر ہوتے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں کہ ماشاء اللہ ادھر بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ بلڈنگوں میں سگریٹ پیئیں ہمارے ملکوں کی تو کیا بات کرنی کبھی نہیں کس نے دیا ہمیشہ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا تو آج جو نیچے آنے کا ڈور تھا نا جو چجا سے بنا ہوا ہے اس پہ دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں ایک مطلب دونوں ویسٹرن تھی یا پتہ نہیں کیا تھا مجھے ہلکا سا فیل ہوا کہ جب میں اوپر سے نیچے آ رہی تھی تو انہوں نے مجھے دیکھا ہے تو کسی بات پہ ہنسی نا موسٹلی آپ کو تھا کہ یہ بالکل کمنٹ بھی نہیں دیتے اور دیکھتے بھی نہیں پھر میں جب ان کے قریب آئی نا تو مجھے تھوڑا سا فیل ہوا تو میں ان کے پاس گئی نا تو میں کھڑے ہو کے میں کہا ہیلو ایک دم ڈر گئی ایسے سیدھی ہوگی نا میں کہا ہاؤ یو ڈوئنگ یور تو میں نے اس کے سے بات کی تھی oh I am fine what's about you میں نہیں شرمندہ ہوئی مجھے کیا تھا بھائی اور اس میں سے ایک چاری کا تو حلیہ بالکل پورا ہی نہیں تھا مجھے بالکل شرم نہیں آئی کہ ہائے اب میں چپکے سے بھی ایسی کسیانی بن کے چلی جاؤں دیکھو نا اب میں نے تو نکاح کیا ہوا ہے پتہ نہیں کیسی لگ رہی ہوں ہم ہاں بھی لگ رہی ہیں آپ کو کیا لگے مت ہلکے پڑے واللہ ہی اگر آج آپ کے دل میں ہی ایمان آ گیا نا آپ دیکھے گا کہ مسلمانوں کی تاریخ بدلنی شروع ہو جائے گی جب جوانوں کو اپنی قدر پتا چلتی نا آپ تو پریشیس ہیں آپ تو پرلز ہیں کوئی آپ سے کہ آپ کیوں چھپی ہوئی ہے کہنا because I am a pearl I am hidden پر کوئی آپ اپنے ڈائمنڈس کو اور اپنے موتیوں کو ایسے کھلی جگہوں پہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ فیل کریں گے صرف حال بلیے کہ اس میں بات نہیں ہے کئی چیزیں ہیں نماز کا وقت آ گیا پڑھیے نماز آپ کو اپنے دین کی بات منانی ہے منوائیے بیکاز کہ مجھے یقین ہے کہ جو کام میں کرنے لگی ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے تو جب آپ کے اندر یقین ہوگا کہتے ہیں نا جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں ابھی ذوق یقین پیدا نہیں ہوا اس لیے ہم دوسروں سے نہیں منوا سکتے تو اللہ سے دعا ہے کہ اس پوری صورت میں سے ہمیں اپنے لیے عبرت لینے والا بنا دے کتنی خوبصورت مثالیں ہم نے پڑھ لیں اگر ہم پڑھتے ہی جا رہے ہیں اور اب قرآن پاک پورا ہونے کے قریب آ گیا اگر ہمیں اپنی ویلیو نہیں پتا چلی تو حقیقت ہے کہ پھر اس ناسمجھی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اگلی صورت بھی بہت ہی صورت ہے چند باتیں صورت کے بارے میں صورت لقمان ترتیب کے اعتبار سے اکتیس تھرٹی ون نمبر کی اور نزول کے اعتبار سے ففٹی سیون یعنی ستاون نمبر کی صورت ہے صورت جو ہے مکی ہے اور مکہ میں لکمان نام کی شخصیت کو لوگ بہت پسند کرتے تھے ایسے جیسے پاکستانی لوگ علامہ اقبال کا نام جانتے ہیں نا کہ وہ پوئٹ تھے وہ فلسفی تھے انہوں نے پاکستان کا آئیڈیا دیا اس طرح صحیفہ لکمان کے نام پر عربوں کے پاس کتابیں بھی موجود ہوتی تھیں اور اس طرح سے اس کو لائک کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی فیورٹ پرسنالٹی کے نام پر ایک صورت دے دی حیرت کی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی ایک روایت ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی سند زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے لیکن خلاصہ کیا کہ حکمت مومن کی میراث ہے گم گشتہ جو اسے گم گئی ہے جب چاہے جہاں چاہے اس کو پالے تو یہ دیکھو کہ بات کیا ہے یہ نہ دیکھو کہ کون کہتا ہے تو اصل میں یہ ان کو کلوز کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دکھائی کہ دیکھو تم اس طریقے سے اپنے آپ کو ان کے اسلام تمہاری شخصیات کا دشمن نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں اس میں بہت خوبصورت طریقے سے ہم دیکھیں گے اور ہمارے اسلام اے ٹو زی میں اس صورت کے اندر جو ٹاپک ہے جو رشتہ وہ کیا ہے اولاد کی تربیت کہ بچوں کے کیا حقوق ہیں ہم کیوں اپنے پیارے بچوں کو برا کہتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری بات نہیں مانتے اور یہ نہیں کرتے ایسا نہیں ہے ضرور تربیت میں کوئی کمی ہے تو بہت خوبصورت اشارے ہمیں اس میں ملتے ہیں تدریجن بچوں کی تربیت کیسے کریں فرسٹ کم فرسٹ پہلے کیا بتانا ہے بعد میں کیا بتانا ہے اور دوسری اس صورت کا جو بنیادی تھی نے وہ شکر ہے شکر بی تھینک فل آئیے دیکھیں گے کہ شکر کے کیا تحفے ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تل کا آیا تل کتاب الحکیم میم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے یہ کتابیں حکیم کی آیتیں ہیں ہدایت اور رحمت نیکوکاروں کے لیے ہے کون ہوتے ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر اور یہی فلاح پانے والے ہیں بہت خوبصورت طریقے سے سورت کا آغاز ہے سورت لکمان اور سورت بکرا دونوں کا آغاز بہت ملتا ہے اگر آپ نے غور سے سنی ہے تو آپ دیکھیں گے وہاں بھی علی فلام میم ہے پھر وہاں کا کل کتاب الکتاب رہی بفی ادھر ہے تل کا آیات الکتاب الحکیم وہاں بھی خدا خدا للمتقین ہے یہاں خدم و رحمت للمخسنین ہے وہاں بھی یومنون بالغیب کے بعد یقیمون نسلات کے بعد صفات ہے یہاں بھی دیکھ لیجیے الزین یقیمون نسلا تدریس بہت بہت پیاری ہے اس میں آپ دیکھیے سب سے پہلے کتاب کو حکمت علی کتاب کہا گیا یعنی اس کتاب کے جو احکامات ہیں یہ حکمت سے بھرے میں ایسی ٹپ باتیں نہیں کر دی کسی نے کہ یہ کر لو وہ کر لو پردہ کر لو نمازیں پڑھ لو اللہ کے ہر حکم کے پیچھے حکمت موجود ہے اور جتنا آپ اس کتاب میں ڈوبتے جائیں گے حکمتیں آئیں گی بہت بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کا قرآن پڑھنے کے بعد بھی اور وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر حکمت کیوں نہیں آ رہی ہمیں کیوں نہیں پتا چلتا اس وقت کیا کہنا تو اس وقت کیا کہنا تھا گھر آ کے یاد آتا ہے کہ یہ جواب دیتے تو اچھا تھا تو اس کا جواب ہے کہ جتنا آپ اس کتاب میں ڈوبیں گے دہرائیں گے آپ جتنی اس کتاب کے اندر اپنی دہرائیاں کریں گے اتنی یہ کتاب آپ کے دل میں آئے گی مثال دوں گی کیک بنانے کی میں نے اکثر ساتھیوں کو کیک بناتے ہوئے دیکھا ہے پہلے ایک پورا سا اس کا ایک ووٹ بنا لیتے ہیں ڈوسا پھر اس کے اندر وہ کہیں کاٹ کاٹ کے کہیں کریم بھرتے ہیں کہیں کچھ سب سے مزے کا کیک کون سا ہوتا ہے جو بہت ساری لیئرز والا ہو سمپل کیک عام ہوتا ہے لیئرز کے اندر چیزیں ہوتی ہیں تو ٹیسٹ آتا ہے قرآن جب آپ ایک دفعہ بس پڑھتے ہیں نا یہ ایک سمپل سا آپ کا کیک پھول چکا ہے ختم اس کے اندر ٹیسٹ کب آئے گا جب آپ دوبارہ پڑھیں کئی لوگ آپ میں سے جو دورہ قرآن آپ دوبارہ دوبارہ کر رہے ہیں تو ان کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہے نا اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے سویل الجنا کورس کیا یا آپ میں سے کسی نے آن لائن پہ رب کا پیغام میرے نام کیا میں آپ کو کہوں گی کہ آپ ایک بار پھر کسی نئے کورس کو as a just like regular student کے جوائن کر کے دیکھیں ٹاپ کریں گے آپ اور چھوڑیں پیپروں کو ٹیسٹوں کو نمبروں کو وہ تو ہے اس کی اہمیت ہے لیکن جو آپ کو کھلیں گے نا یہ آج آپ کو نہیں نہیں نہیں پتا کبھی مت کہ ہم نے بہت سیکھ لیا ہمیں سیکھنا اب ہدم و کتاب سے ہدایت تو ملنی ہے نا رحمت تو ملنی ہے نا اور اس کے لیے درجہ کون سا پانا ہے لل محسنین محسن کون ہوتا ہے اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے آپ دیکھیے جیسے میں نے بھی بات شروع کی کہ ایک دفعہ کا پڑھنا بندے کو گاڈ کانشیس بنا دیتا ہے تکوا آ جاتا ہے پہلی دفعہ قرآن پڑھ کے لیکن تکوا کے ڈفرنٹ اسٹیپس ہیں one step second three four اور ایک ٹاپ موسٹ ہے تکوا کا جو آخری درجہ ہے نا وہ احسان ہے اگر آپ اسلام میں تکوا کے اوپر دیکھیں گے تو جب چڑھتے تھے تو آخری منزل احسان کی ہے اور حدیث جبرائیل میں احسان کس کو کہا گیا کہ اللہ کی ایسے ہی کرو گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو پیچھے ہم نے بات بھی کی تھی اس کے اوپر یاد ہوگا آپ کو اور بندوں کے ساتھ احسان کیا کہ ان کو حق سے زیادہ دو محسن کون ہوتا ہے جو اپنا حق ہی نہیں لینے والے بلکہ حق کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے جیتے ہیں محسن کون ہوتا ہے جو صرف فرائض پہ نہیں اکتفا کرتا جو نوافل اور سنتوں میں بھی پڑ جاتا ہے آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایک آدھا بندہ بھی ایسا ہو نا جو بہت سیکریفائزنگ ہو چلو آپ لے لو ہر موقع پہ جب دوسرا بھائی بہن روتا ہے پھر آپ کہنا اچھا یہ میری بچی بہت اچھی بیٹی آپ اس کو دے دو میں آپ کو اور لے دوں گی اوکے ممی یہ ہے محسنہ آپ میرا حق بھی لے لو کوئی امی بھائی کو دے دو میں نہیں لیتی یہ ہے محسنہ نا گھر کا ماحول بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے جب کوئی ایک آدھا بندہ ایسا بن جائے جو ہر قربانی اپنے اوپر لے لے میں کر لوں گا میں کر لوں گا لیکن جب لوگ خود اپنے خول میں جیتے ہیں نا تو زندگیاں مشکل ہو جاتی ہیں اور پھر اب دیکھیں لفظ محسن میں کیا ہے حسن بیوٹی ایک ہے ظاہر کی بیوٹی محسن کون ہے جو اندر سے بھی خوبصورت ہوتا ہے اس کو اپنا حسن بڑا پیارا ہوتا ہے واقعی بیوٹی کانشیس ہے اندر سے ہر وقت میک اپ کرتا رہتا ہے یہ کس چیز کو اپنی غلطیوں کو اپنی ٹنگ سلپس کو اور یہ اپنے دل کو تکوا سے سجاتے ہیں یہ اپنی جز, اپنی زبان کو جھوٹ سے بچاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں گویا کہ ان کی آخری نماز تھی کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو بھی پیارے لگتے ہیں حسین لگتے ہیں اور لوگوں لوگوں کو بھی پیارے لگتے ہیں کسی انسان کو آپ بہت لائک کریں نا تو آپ نوٹ کیجئے گا اس کے اندر ایک صفت بہت ہے گیور شیئرر بہت سیکریفائز اوکے آپ کسی کو دیکھیں ماں کو دیکھیں بہن کو دیکھیں بیٹی کو دیکھیں دوستوں کو دیکھیں جو فلیکسیبل اور بہت زیادہ آپ کی بات ماننے والے ہوتے ہیں آپ کو پیارے لگتے ہیں بعض لوگ اپنا حق بہت لیتے ہیں ہم ان سے ڈر کے ڈر حق دے بھی دیتے ہیں لیکن ہمارے دل میں ان کے لیے وہ جگہ نہیں بنتی یہ محسن وہ ہوتے ہیں جو یہ نہیں کہتے اچھا یہ فرض ہے جو سنت ہے نفل بس کہتے ہیں یہ کس نے کہا لاؤ میں نے کیا کرنا ہے کوئی کہتا ہے چاہیے اچھا، سب کو کرنا ہے مجھے بھی یہ کرنا ہے نہیں وہ فتوے نہیں مانگتے چل پڑتے ہیں انڈر کمٹ اور مور ڈیلیور تھوڑی بھی ذمہ داری ان پہ ڈلتی ہے نا یہ تھوڑی تھوڑی کر کے اور لے لیتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ میرے اوپر بہت ساری ذمہ داری ہیں آپ اس کو چھوٹا سا ایک مثال سے سمجھیے گا محسن کیا ہوتا ہے مثلا آپ دیکھیے کہ ہم جو نیکی کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں نا لیکن محسن بن کے ہمیں بینیفٹ ایکسٹرا کیسے ملتے ہیں مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں بعض کمپنیاں ایک آفر دیتی ہیں کہ آپ ہمارے کریڈٹ کارڈ پہ جتنی شاپنگ کریں گے نا ہم اینڈ پہ آپ کو اتنے پوائنٹس دیں گے اور ان پوائنٹس کی بیس پہ کبھی کسی کو وہ کوئی فائدہ دے دیتے ہیں کوئی اس کے اندر سے کوئی آپ کو ایکسٹرا کچھ ٹکٹ فری مل جاتا ہے کچھ ملتا ہے اسی طرح آپ نے کبھی ایر کسی ایئر ایر پلین یعنی کسی خاص ایئر لائن سے بہت ٹریول کیا ہو مثلا دیکھیے کہ امریکن ایئر لائنز ہیں وہ آپ کو ہر ٹریول کے بعد ایک مائلیج دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ مثال ہے کہ آپ شکاگو ہیوسٹن سے شکاگو گئے اب لیٹ سی اگر وہ ایٹین ہنڈریڈ مائل ہے کچھ ہے تو وہ آپ کو ایک کریڈٹ کارڈ دے دیتے ہیں ایسی بنا ہوتا ہے کہتے ہیں جی جائیں آپ نے ایٹین ہنڈریڈ مائل ہمارے ساتھ کیا آپ آگے بھی فیوچر میں ہمارے ساتھ ٹریول کرتے رہے ہم آپ کے ٹریول کے مائلیج نوٹ کرتے جائیں گے مثال ہے کہ آپ کے پانچ ہزار مائلس ہو گئے تو ہم آپ کو ایک فری ٹکٹ دیں گے کچھ نہ کچھ اس طرح کے ہیں کبھی وہ ایئرپورٹس پہ آپ کو ایکسٹرا بینیفٹس دیتے ہیں یہ کیا ہے لوگوں کو مور رغبت دلانا اس کو آپ اپنی مثالوں پہ لے آئیے نیکی اپنے لیے کرنی ہے محسن بن کے کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ آپ کو کریڈٹ دے دے گا لا خوف علیہم ہم فن علیہ کا دعا کیجیے ہم اس طرح ہوں اور اللہ اسکیجول دے رہا اللہ زین یقیمون منسلہ اللہ کی طرف سے پلینر ہے ہمارے پاس زندگی گزارنے کا کہ نمازیں پڑھو زکاة دو آخرت سے یقین رکھو آخرت پہ یقین رکھو کیا میری نماز ہے کیا میری زکاة ہے خود سوچیے اب یہاں زکات کا لفظ آیا تو تھوڑا سا تو غور کر لیں ٹھیک ہے یہ فائیو پلرز آف اسلام کے نام پہ ہم نے شروع سے سنا ہوا ہے ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے وہ کیسی پڑھتے ہیں آج کل ہم دیکھ ہی رہے ہیں اپنی نمازوں پہ غور تو کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سا زکات پہ بھی غور کیجیے کیونکہ یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے یاد رکھیے کہ مال وہ جس پہ ایک سال گزر جائے ہماری سیونگس پہ زکات ہوتی ہے ویسٹرن سٹائل میں کیا ہے ارننگ پہ ٹیکس ہے اسلام نہ تو کوئی ٹیکس لگاتا ہے آپ ہزار کماتے ہیں دس ہزار کماتے ہیں کچھ نہیں اسلام مانگتا اسلام کیا چاہتے ہیں مال خوب آئے اور خوب استعمال ہو جائے دیٹس اٹ کلاک نہیں کرو جیسے گٹر کی لائن میں پانی آتا رہے گزرتا جائے وہ صاف رہتی ہے لیکن جب پانی اندر رک جاتا ہے نا تو پھر گندگی ہوتی ہے بس اسلام ایسا ڈرینیج سسٹم چاہتا ہے لاکھوں آتا ہے نا تمہارے پاس اینڈ آف دا منتھ کچھ نہیں ہے بس پورا کر لو گزارا کوئی دکھ سکھ سامنے رکھ لو اللہ پہ توکل کرو جس کے راستے میں کام کرتے ہیں اسی سے ہمارا وہی ہمارے کام کر دے گا لیکن یاد رکھیے کہ جب مال کو ہم جمع کرتے ہیں نا ایک سال تک کر سکتے ہیں کوئی گناہ نہیں تو اس کے اوپر certain amount two point five یعنی سو پیسے سو روپے ہیں اگر آپ کے تو اس میں سے ڈھائی روپے اینڈ آف دا ایئر آپ کو دینا اس کو زکات کہتے ہیں اس میں الحمد للہ پوری بک ہے کتاب و زکات آپ میں سے جو بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہے ضرور اٹھا لیجئے پھر دوسری بات ہے کہ ہر بندہ اپنی زکات کا خود ذمہ دار ہے عورت کی اگر کوئی پرسنل بلونگنگز ہیں جیسے آپ کے زیور ہیں یا آپ کے نام پہ کوئی چیز ہے آپ خود اس کی ذمہ دار ہیں آپ کے شوہر آپ کے باپ یا بھائی دے دیتے ہیں آپ کی طرف سے زکات ویل اینڈ گڈ یا ان کے لیے صدقہ ہوگا آپ کے لیے زکات ہوگی لیکن اگر کوئی نہیں دیتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا آپ خود ہوں گی پھر سسٹرس پوچھتی ہیں کہ ہم کہاں سے دیں ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں زیور ہیں زیور بیچیے اور دے دیجیے کوئی بات نہیں خدا ناستہ کوئی مشکل پڑتی ہے زندگی میں تو پھر بھی تو ہم زیور بیچتے ہیں نا تو ہر سال اگر آپ ایک انگوٹھی بیچ کے اپنا زیور دے دیتے ہیں یقین کیجیے اگلے سال آپ کے پاس چار انگوٹھیاں ہوں گی ایک کی وجہ میں تو کبھی بھی ان چیزوں میں کمزوری نہ دکھائیں یہ اللہ کی بات ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہوئے اس طرح سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا اس کا باقی مال پاک ہے ورنہ ایسا مال جس پہ زکوٰۃ نہ دی جائے اس کو کنز کہا گیا حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا مال سانپ بن کے آئے گا گنجا سانپ یعنی اتنا زہریلا ہے وہ سانپ کہ اس کے سر کے بال اپنے زہر سے جھڑ گیا پھر جس بندے نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی اس کے گرد چکر لگائے گا جیسے آپ سوچیے نا کہ آپ کو کوئی رسی سے باندھنے لگے پھر وہ سانپ اس کا منہ کھولے گا اور اس کے منہ میں ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک اللہ ملا جلنا من ہو اس لیے آج فکر کیجیے اور زکوٰۃ کہاں لگتی ہے اس کے اوپر ہم سورت سورت انفال میں ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں سورت توبہ میں کر چکے ہیں کہ جس میں ان نماز صدقات کی آیت گزری تھی تو اللہ سے دعا کیجیے کہ ہم اپنے دل سے مال کی محبت کم کریں اور یقین کریں کیا لیتا ہے زکوٰۃ ہم سے ذرا سوچ کے تو دیکھیے آپ کے سو روپئے ہوں اور کوئی آپ سے کہ ذرا ڈھائی روپئے دینا تو ہم کہیں شور شور ڈھائی کیا آپ دس لے لیجیے نو پرابلم اتنا بعض لوگ چیختے ہیں اتنا چیختے ہیں میں حیران ہوں ہر چیز تو ان کو بس زکات سے اب دینی ہے اس کو دے سکتے ہیں اس کو دے سکتے ہیں میں کہتی ہوں باقی نائنٹی سیون میں سے دے دیں کیوں شک میں پڑتے ہیں تو یہ زکات ایسی چیز ہے کہ جو اگر نکل گئی آپ کی زندگی سے کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا زکات کو تو سمجھے کہ اس کا اسلام کا ایک کونا ہٹ گیا فائدے کیا ہوتے ہیں زکات سے حکمت کیا ہے نمبر ایک انسان کا مزاج بخل اور کنجوسی سے پاک ہو جاتا ہے مال سے زکات جب نکلتی ہے تو وہ مال بابرکت اور پاک ہو جاتا ہے غریبوں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں فقیروں کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے پھر سوشل ہیلپ کے کام ہو جاتے ہیں جس سے سوسائٹیز جو ہیں وہ خوبصورت کام کرتی ہیں یعنی پنپتی ہیں پھر مال جیسی نعمت پر شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے پھر اس سے دولت کی تقسیم ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ دولت صرف امیروں کے پاس رہے اور غریبوں کے پاس نہ رہے اس طرح سپریڈنگ ہو جاتی ہے زکات سے بہت ہی خوبصورت یعنی میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو پوری حدیثیں کوٹ کراؤں لیکن پوری نہیں کرا سکتی لیکن ابو دعود کی ایک روایت ہے ون فائیو ایٹ ٹو اس سے پتہ ہمیں چلتا ہے کہ زکات سے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا ایمان کی مٹھاس کیا ہے ٹیسٹ آف ایمان خلو خلوت یعنی جیسے خلوف کہتے ہیں میٹھے کو تو وہ زکات دینے سے ملتی ہے پھر زکات عبادت ہے سورت مریم آیت 55 اس کی دلیل ہے زکات سے مال بڑھتا ہے ابھی ہم نے سورہ روم آیت 39 میں پڑھ لیا زکات مال کو پاک کرتی ہے اس کی دلیل بخاری اور ابن ماجہ کی روایت ہے پھر بخاری کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ زکات گناہوں کا کفارہ ہے روایت نوٹ کر لے 1435 پھر زکات سے اللہ تعالیٰ کا غضب ختم ہو جاتا ہے پتہ نہیں ہم کتنی دفعہ اللہ کو غصہ دلاتے ہیں دن میں زکات دیجیے انشاءاللہ اللہ کا غصہ آپ سے کم ہو جائے گا ترمزی کی روایت ہے سکس سکس فور پھر زکات سے مال میں کمی نہیں ہوتی صحیح مسلم سکس فائیو نائن ٹو زکات دینے والا مقربین کے ساتھ ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کے کلوز لوگوں میں سے ہوگا صحیح ترغیب کی روایت ہے سیون فور نائن پھر زکات جنت میں لے جائے گی بخاری ون تھری نائن سیون اور ترمزی سکس ون سکس پھر زکوٰۃ معاشرے کے نادار افراد کی کفالت کا ذریعہ بخاری 1395 تھری زکات سے انسان کا نفس خود غرضی ظلم بددیانتی اور مال کی محبت سے پاک ہوتا ہے سورت توبہ 103 اس کی دلیل ہے زکات سے مال میں برکت ہوتی ہے البقرہ 261 اور صحیح مسلم 2342 تھری دینے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں چاہتے ہیں لینا تو پھر دینا شروع کر دیں بخاری 1442 زکات دینے والے کا مال قیامت کے دن اس کے لیے سایہ بنے گا سبحان اللہ امبریلا بن جائے گی آپ کی زکات آپ کے لیے قیامت کے دن مسد احمد کی روایت one eight two zero seven اور زکات اللہ تعالی زکات دینے والے کو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانے سے عطا کرتے ہیں بخاری کی روایت فور سکس ایٹ فور ہے زکات نہ دیں تو کیا ہوگا نمبر ایک یہی مال اس کی پیشانی یعنی آگ کا بنا کر اس کے ماتھے اس کی سائٹس اور اس کی یعنی اس کے جسم کو اس سے اسٹیمپ کیا جائے گا سورہ توبہ 34 35 پھر مال زکات گنجے ناگ کی شکل میں ڈسے گا جو روایت آپ کو بتائی تھی وہ بعد میں پڑھ لیجئے گا بخاری 1403 فور زکات نہ دینے والے کے عذاب کے لیے آگ کی چٹانیں جہنم میں گرم کی جائیں گی یعنی آپ سوچیے بڑے بڑے پتھروں کو خوب گرم کر کے پھر تپایا جائے گا یہ صحیح مسلم ٹو ٹو نائن زیرو روایت ہے پھر جو قوم بھی زکوات کو روک لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قحط میں مبتلا کر دیتے ہیں صحیح اب ترغیب سیون سکس تھری ہے اس کی دلیل پھر زکات لوگ کیوں نہیں دیتے کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں فرضی کوئی نہیں اور دوسری وجہ ہے کنجوسی اور بخل کی وجہ سے اگر تو فرسٹ ریزن ہے جیسے آپ کو خوف لگ گیا نا کہ اگر ابھی نہیں کبھی دی تو سمجھ لیجیے ہم کس درجے کے کرمنل ہے اگر تو آپ سوچتے ہیں یہ فرض ہی نہیں ہے تو یہ عمل کفر ہے اور اگر کنجوسی اور بخل کی وجہ سے نہیں دیتے تو گنا ہے ایسے شخص سے پھر زبردستی زکات وصول کی جائے گی اسلامی حکومت میں زکوٰۃ وصول کرنے کی کمیٹیاں ہوتی ہیں اور زکات گورنمنٹ کو دی جاتی ہے وہ بانٹتی ہے ہمارے یہاں زکات میں ایک اور بہت مسئلہ ہے ماسیوں کو ہی دے دیتے ہیں وہ خوش ہوتی رہتی ہیں کہ ہمیں باجی اوپر سے بہت دیتی ہیں پیسے پتہ چلا زکات دی ایسے زکات نہیں دیتے نہ بیٹیوں کی شادیوں پہ زکات دینی ہے نہ کچھ چونکہ آج دور ہی ہمارا آئیڈیل نہیں ہے ورنہ آئیڈیل ہوگا تو گورنمنٹ نے سب پروجیکٹ بنائے ہوتے ہیں تو پھر اس پہ زکات دی جاتی ہے تو بہرحال کس پہ واجب ہے نمبر ایک مسلمان پہ بخاری ون فور فائیو ایٹ نمبر ایک آزاد شخص پہ غلام پہ زکات نہیں ہے پھر جو نصاب کو پہنچ جائے نصاب کیا ہے ساڑھے سات تولے سونا سیون اینڈ ہاف تولے سونا جب ساڑھے باون تولے چاندی اگر آپ کے پاس ہوگی تو اس کے اوپر زکات ہوگی بخاری ون فور فائیو نائن اور مسلم نائن سیون نائن پھر ملکیت کا کامل ہونا یعنی مکمل طور پہ آپ کی وہ چیز اپنی ہے توبہ ون زیرو تھری اور زاریات نائنٹین اس کی دلیل ہے پھر زمین کی پیداوار کے علاوہ باقی چیزوں پر ایک سال جب گزر جائے پھر زکات اب دیں گے ابن ماجہ ون سیون نائن ٹو اور زمین کی پیداوار پہ ہر فصل کے موقع پہ دس فیصد ہوگا یا بیس فیصد اس کو عشر کہتے ہیں بہرحال صورت نام 141 میں اس میں پھر اسی طرح اور بہت اس کی ڈیٹیلز ہیں جو ہمارا اس وقت نہ موقع ہے نہ کچھ آج جتنی باتیں زکوٰۃ کے ناطے سے ہوئیں اسلام اے ٹو زی کے سیشن عبادات کے ذمن میں اس کو سوچ کر بس ہمیں فکر لگ جانا چاہیے کہ ہم اپنی کیا فکر کر رہے ہیں اور اگر ڈیٹیل سننا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کتاب و اقبال اقبال لانی کی بک لے جائیے اسٹور میں بھی ہوگی اور آن لائن پہ اس کی ریکارڈنگ موجود ہے الحمد بک کھول کے ریکارڈنگ سن لیں ہر چیز سامنے آ جائے گی کہ کس پہ کتنی دیں بے شمار لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کس کرائیں کیا کریں ڈوریاں تولیں کہ نہ تولیں تو انشاءاللہ آپ کو اس میں جواب مل جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنا دے پھر اس کے بعد آخرت پر یقین رکھنا یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے رحمت پر اور یہی ہدایت پانے والے اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں کر دے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو محسن نہیں بننا چاہتے بلکہ وہ مجرم بننا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کی اب مصروفیات اور ہم صرف اپنے لیے سنیں اور اپنے آپ کو سوچیں کہ کہیں میں تو ایسی نہیں ہوں کون من الناس من يشتري له الحدیث اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لے آتا ہے نوٹ کیجیے خریدنے کی بات ہے خرید خرید کر ایسی چیزیں لاتے ہیں جس سے لہو اور اللہ کو دیکھیں گے کیوں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر پھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے سچ بات ہے کہ نہیں دیکھیں یہاں لہو الحدیث کی بات ہے اسی کو لغف کہتے ہیں اسی کو لف کہتے ہیں یہ کون سی چیز ہے بہت بگ اسپیکٹرم میں دیکھنے والی چیزیں ہیں ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے دور کر دے شراب اور شباب کے قصے جھوٹے افسانے کہانیاں گانے بجانے موسیقی غیر کی محبت کو بنیادی حق بنا کر دکھانے والے اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے ایک انسان پر دیکھیے اللہ نے جو کہا ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے لی یو دل سبیل اللہ اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جب سے یہ چیزیں عام ہوئیں لوگ بھٹک گئے یہ چیزیں اللہ کا تو چھوڑ دیجیے بندے کو اپنا بھی نہیں رہنے دیتی اپنی آنکھوں پہ انسان ظلم کرتا ہے اپنے کانوں پہ ظلم کرتا ہے سر میں درد ہو رہا ہے اور میوزک سنتا ہے اور درد ہوتا ہے یہ تو بیویوں کو شوہروں کا اور شوہروں کو بیویوں کا نہیں چھوڑتی یاد رکھیے گانے کو عربی میں غینا کہتے ہیں غین سے غینا تو غنا زنا تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے آج اگر فلم انڈسٹری بند ہو جائے سانگس بند کر دیجئے آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے رومانٹک جو افیئرس چلتے ہیں وہ بند ہو جائیں آپ گانا سنیں خود بخود دل جائے گا آپ کو کسی سے محبت کریں آپ گانے سننے چھوڑ دیں آپ کے سارے آئیڈل جو ہے نا آئیڈیل ہے وہ آئیڈل بن کے پیچھے ہو جائیں گے آپ سے یہ گانا حدیث میں آتا ہے کہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے بارش ہوتی کل میں سوچ رہی کل نہیں شاید پرسوں میں سوچ رہی تھی ہمارے بیک یارڈ میں چھوٹی سی جگہ ہے تو وہاں گھاس اگتی ہے تو ابھی پندرہ بھی نہیں دن ہوئے شاید ابھی یہ میرا حال ایک دس بھی دن نہیں ہوں گے گھاس کاٹی تھی تو کل کلر پرسوں میں کھڑی دیکھ رہی تھی پھر اتنی لمبے لمبے اور اس کے اندر اتنے اونچے اونچے پودے اگاتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے یہاں کی کتنی جلدی گروتھ ہوتی ہے تو میں اس وقت بھی یہ حدیث سوچ رہی تھی کہ اللہ یہ چند دن میں پھر گھاس اگ گئی حدیث میں کہ گانا دل میں اس طرح نفاق کے پودے لگاتا ہے آپ کے دل میں گانے کی اگر محبت ہے تو قرآن کی نہیں آئے گی یہ لکھ لیں اگر اتنے سال سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں عمل نہیں ہو رہا وجہ بیچ میں چور ہے کوئی خود ڈھونڈی اپنا کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا ان چیزوں میں جب پڑھتے ہیں نا تو اس کے نتیجے میں پتہ کیا ہوتا ہے دنیا رنگین ایموشنل لو کی چیزیں اچھی لو سیکس ایسے لگتا ہے کہ جیسے ٹگے ٹوکرا بکتا ہے واللہ ہی بچے بچے کے دماغ پہ یہاں سیکس کا لفظ یوں پڑا ہوا ہے پیچھے کان ہے گانوں کے اندر ہڈن میسیجز ہوتے ہیں آج ایک پورا بیک ٹریکنگ کا میڈیم ایجاد ہو چکا ہے کچھ گانوں کو انہوں نے بیک ٹریک کر کے سنا ایک بہت اچھے یعنی اسپیکر کہہ لیجئے میں نے ان کا خود لائف سنا تھا میوزیشین تھے ینگ لڑکا تھا بالکل اب تو پتہ نہیں آٹھ دس سال ہو گئے اس بات کو جب میں نے سنا تھا ان کا تو وہ میوزیشین تھے گروپ تھا ان کا پورا اللہ نے ہدایتی توبہ کی سانگ سے میوزک چھوڑا تو انہوں نے ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے اس پہ کیا کہ کسی دن کمپیوٹر میں جب ہم ریکارڈ کرتے ہیں نا تو ویوز چلتی ہیں آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو ایڈیٹنگ کرتے ہیں جب آپ اس کو بیک ٹریک چلائیں تو اس میں سے ہڈن آوازیں اتنے معروف گانے جو امریکن سانگز ہیں اور آپ دیکھیں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار اور ہمٹی ڈمٹی انہوں نے ان کو بیک ٹریک کے سنایا تو آپ کو تو اس میں آوازیں کیا ہیں کھلمی کھلمی کھلمی کھلمی کھلمی مجھے مارو مجھے مارو ایک سانگ انہوں نے سنایا there is no god there is no god there is no god there is no god اب سارا دن جب وہ وازیں جا رہی ہیں تو بچے جا کے قتل کر رکھتے ہیں اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں لوگ سانگ سن کر پھر انہوں نے دکھائی ہمیں تصویریں کہ جیسے کیمل ایک بہت برانڈ نیم ہے امریکہ میں سگریٹ کا تو انہوں نے دکھایا کہ اس کیمل کی جو تصویر ہے اس کے اندر شیطان بنا ہوا ہے یعنی یہ ایک بہت بڑی بات ہے اگر ہم قرآن سننے والے اس پہ اپنے آپ کو رکھے نا تو میرا خیال ہے کہ آج اس رمضان میں اس کی نیت کر لیجیے اگر آپ کئی سالوں سے کوشش میں نا آج یہ جہاد کر ہی لیجیے نیت کیجیے کہ میں نے نہیں ایسی کوئی چیز سننی کریں کیا اللہ نے اتنا خوبصورت دیا آپ جائیے باہر گھومیے پھریے آپ قرآن سنیے یقین کیجئے میں آپ کو سب کو دے سکتی ہوں آپ کے پاس جس کے سائی فون ہے لائیے آپ کو ایک منٹ میں ایپ اس میں انشاءاللہ ایڈ کروا دیتے ہیں اتنی پیاری تلاوت ہے میرا فیوریٹ کام یہ ہے جب کام کرتی ہوں اس میں کبھی تلاوت چلتی ہے سلیکٹڈ آتے ہیں کبھی رونے والی کبھی ہنسنے والی کبھی دعائیں اور اللہ کے حکم سے ایک ایک لو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کل میں تفتاری بناتے ہوئے کچھ سن رہی تھی تو میرا سر سجدے میں جا رہا تھا حرم کی دعا تھی پھر ایک کسی اور کی تھی کہ مجھے ایسے وہ عربی کی دعا چلے قرآن تو ایک اپنی چیز ہے نا لیکن ان کی عربی ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا تھا اور میں اتنی خوش تھی کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی کھانا پکا رہی ہیں اور میں ساتھ اپنی زبان میں وہ مانگ ہی نہیں پا رہی تھی جو میں مانگ رہی ہوں یہ شعور پیدا کیجیے آپ تھوڑا نیچر کو آبزرو کریں گھومیے پھریے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے گا ورنہ تو یاد رکھیے یہ لاہ الحدیث یہ فلم کلچر اتنا ہماری زندگی کو حسین کر دیتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو جنت بھی بورنگ لگتی ہے بعض کہتے ہیں جنت کیا ہوگا سب وہاں مولوی بیٹھے ہوں گے اور ملانیاں ہوں گی نقاب بیٹھے ہوئے لوگ وہاں آپ کا سن رہے ہوں گے آج ہماری جنت بھی کچھ اس طرح کی پھیکی بنی ہوئی ہے اللہ کہتے ہیں اس کے کان میں بوجھ ہے وقرا بوجھ ہے آج آپ دیکھیے کہ ایک بیماری ڈسکور ہوئی ہے ٹٹنس بولتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت تیز میوزک سن رہے ہوتے ہیں تو ان کے کان بہنے لگتے ہیں جس کو اردو میں کہتے تھے کان کا بہنا یعنی لیک باقاعدہ لیک کرنے ہوتے ہیں تو قرآن والا یعنی موسیقی سے بیزار ہوگا اور موسیقی والا قرآن سے ضرور بیزار ہوگا جیسے کچھ چیزوں کا آپس میں کمبینیشن نہیں چلتا نا ڈاکٹر کہتے ہیں کیلشیم کی گولی کھانی ہے تو چائے کے ساتھ نہ کھائے ورنہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا اس طرح قرآن کا اثر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جب آپ یہ زندگی میں جذب بھی نہیں ہو پاتے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ is the food of soul تو ذرا جا کے قریب سے ان لوگوں کو تو پڑھیے جو آپ کو سناتے ہیں گانے اور جن کی زندگیاں اس پہ لگی ہوئی ہیں قابل رحم اس طرح سسک سسک کے بیچارے دنیا سے کہی جاتے ہیں اگر ان کو روح ملتی تو یہ تو کبھی نہ مرتے اس لیے دعا کیجیے اگر آپ کو بھی مشکل لگ رہا ہے دعا مانگیے جس کو کہتے ہیں نا کہ work hard and play hard تو آپ کیا کریں work hard and play hard اللہ سے کہیں اس کے لیے ایک دعا بھی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو دعا ہے نا کہ نماز میں بھی اللہ کے نبی پڑھتے تھے اور میں اکثر جب نمازوں کا ٹاپک ہوتا ہے تو اس میں سناتی ان کو تو اس میں کیا آتا ہے کہ اللہ میرے دل کو پاک کر دے کس چیز سے جیسے اوس باللہ ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں آگے کچھ لفظ ہوتے ہیں کہ اوس باللہ ہی من حمزی ہی و نفقی ہی و نفسی ہی کہ اللہ میں شیطان کی تھوک سے میں شیطان کی پھوک سے اس کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتی ہوں جس کو چاہیے بعد میں آئیے میرے سے لے لیں حسم المسلم میں بھی یہ دعا موجود ہے شروع میں یہ نماز کی جہاں ذکر ہے نماز کے بیچ میں یہ دعا شروع کریں مجھے پتہ ہے تھوڑا مشکل لگتا ہے جیسے نشہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے نا ایڈکشن ہوتا ہے اس طرح اس کا ہوتا ہے تو اس کو ریپلیس کریں صرف فار ٹائم بینگ آپ گانے کی جگہ کوئی نشید سن لیں لیکن یاد رکھیں میوزک کے بغیر لیکن نشید کو قرآن کی جگہ پہ کبھی نہ سنیں یہ ایک دوسری انتہا ہو گئی جس کے اوپر لوگ چل پڑے گانے چھڑواتے ہیں بچوں کو تو نشید کے عادی کر دیتے ہیں جس میں میوزک ہوتا ہے فرق ہی نہیں پتا چلتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس جنت کا قابل بنا دے جس کے بارے میں النعیم بے شک وہ لوگ جو ایمان نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے کیا میسج ہے کہ اپنے سارے ارمان جنت کے لیے رکھ لو وہاں محفل موسیقی سے جا لینا وہاں اپنے ٹاپ ٹین اور سنگرز کو بلا لینا جو بھی کرنا چاہو حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں حضرت ایک گانا گائیں گے جنت کی ہوریں گانا گائیں گی اور اللہ تعالیٰ جنت کا گانا اس کو سنائے گا جس نے دنیا میں اس چیز سے روکا تو چار دن کی پرہیز ہے ڈاکٹر ویسے بھی تو کئی پرہیز دیتے ہیں اگر ہم اب وہ پرہیز کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے دے گا کیا ہر خواہش یہاں پوری کرنا لازمی ہے نہیں ضروری ہے ہماری جنت آگے ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں نیت کیجئے ارادہ کیجئے اللہ آپ کا ہاتھ تھامے گا کیونکہ اس کے بغیر قرآن جذب نہیں ہوتا اور جب قرآن جذب نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں بور بس ٹھیک ہے قرآن یاد رکھے ہماری فوڈ کا سول ہے اس کا اثر نہیں ہو رہا تو یقیناً کوئی نہ کوئی گڑبڑ چیز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے خلق سما بغیر غیر آمدن ترا اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئے اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے یقین ہے پہاڑ اس نے ہر طرح کے جانور پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی یہ تو ہے اللہ کی تخلیق اب ذرا مجھے تو دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا دکھاؤ تمہارے بڑوں نے کیا بنایا دکھاؤ فرون نے کیا بنایا اور لات نے اور منات نے کیا بنایا کسی نے کچھ نہیں بنایا اصل بات یہ کہ یہ ظالم سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو گمراہیوں سے نکال دے آتَيْنَ لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ عَنِشْكُرْ لِلَّهِ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہیں یہاں آپ دیکھیے کہ لکمان کا تذکرہ ہوا جو کہ شروع میں بتایا تھا اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے لکمان کو حکمت دی تھی حکمت کیا ہوتی ہے آئیے تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں حکمت کہتے ہیں عقل سلیم جب فطرت سلیم کی روشنی میں کام کرے بات تو مشکل ہے لیکن سمجھ جائیں گے آپ انشاءاللہ عقل کیا ہے سلامت ہو اللہ بھی اللہ بکل سلیم پیچھے پڑ چکے ہیں یعنی انسان اپنی نیچرلنیس کو چھوڑے بغیر جب اللہ کے اشاروں پہ عمل کرتا ہے نا تو حکمت آتی ہے ہماری فطرت چاہتی ہے لا الہ الا اللہ پہ عمل کرنا ہم سب اس پہ اللہ سے وعدے کر چکے ہیں جب تک ہماری فطرت ٹھیک رہتی ہے ہم اس کی روشنی میں کام کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو وہی بھی اسی کو فارم کرتی ہے لیکن شیطان ہمیں عقل کا اس طرح کا حملہ کرواتا ہے ہمارے سر پر کہ ہم اللہ کے حکموں اعتراض کرتے ہیں کیا ہوتا ہے جی کیا ہوتا ہے نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا سن کے نہیں میرے نہیں سر میں درد ہوتا نہیں مجھے تو اس سے نیند آتی ہے تو جب عقل بندے کی فطرت بگڑ جاتی ہے نا تو وہ ایول جینیس بن جاتا ہے اس لیے حکمت کیا ہے کہ زندگی ویسے گزارو جیسے گزارنی چاہیے ہماری فطرت لپکتی ہے وہی کی طرح یہ ہم وطن ہے جیسے ناروے میں اگر ہم دس سال پہلے آئے تھے تو یہاں کوئی پاکستانی ملتا تھا تو اس کو دیکھ کے ایک دم خوشی ہوتی ہے نا اس طرح قرآن یہ وہی اس کو دیکھ کر ہماری فطرت ہماری روح اس کی طرف کھینچتی ہے تو ہمیں پھر حکمت آتی ہے جتنا قرآن کو اپنے دل پر لیں گے نا اتنی حکمت آئے گی بالکل گہرا کنواں ہے یقین کریں میں آپ کو سچ کہوں گی ہم تو ابھی اس چیز کو پا ہی نہیں سکے نا ابھی تو وہ ہمیں نہ حکمت ہے نہ ہمارے اندر فہم ہے نہ وہ قرآن کا ہمارا مطالعہ ہے لیکن جو باتیں مجھے یہاں بیٹھ کے سمجھ آتی ہیں دس کتابیں میرے سامنے ہوں گی تیاری میں میں بیس تفسیریں کیوں نہ کھول لوں جو بات میں خود بولتی ہوں اپنے دل سے اس دن مجھے سمجھ آتی میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آج مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے اللہ ڈالتا ہے جیسے کنویں کو جتنا گہرا کھوتے جائیں گے نا تو میٹھا پانی آتا ہے اوپر کڑوا پانی ہوتا ہے اس طرح قرآن میں ڈوبے لپکے سچائی پیدا کریں اخلاص لائیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو فوکس کر دیں ڈسٹریکشنز نکالیں آپ کو بھی حکمت ایسی ملے گی جیسے اللہ نے انبیاء کو دی تھی کیسے نبیوں نے حکمتیں مانگی حضرت ابراہیم مانگا کرتے تھے دعا پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ اللہ مجھے حکم دے حکم اور حکمت دے پھر آپ مزاج شناس ہوتے ہیں اور یاد رکھیے حکمت کا تعلق ڈگری سے نہیں ہے آپ کہتے ہیں ڈگری نہیں ملی نا اس لیے حکمت نہیں آئی بڑی بڑی ڈگریوں والے انسان بھی نہیں رہتے حیوان بن جاتے ہیں جانوروں والے کام کرنے لگتے ہیں اور جو عقل اللہ سے کٹ جاتی ہے نا اس میں حکمت نہیں ہوتی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حکمت دے کامن سینس کا بھی نام ہے اور حکمت کا پہلا اظہار کیا ہے انشکر للہ اس کو ہائی لائٹ کر لیں شکر گزاری ہوتی ہے جتنے تھینک فل بنیں گے اتنی حکمت آئے گی خوش مزاج یہاں شکر کی بات آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو جو نصیحت کی یا آگے ان کا تذکرہ ہے وہ کیا ہے کہ جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے میں سوچتی ہوں کہ حکمت اور شکر سات بندے میں ایک ڈوری کی طرح آپ جس بندے کے شکر گزار ہوں گے آپ کو اس کے ساتھ معاملہ کرنا آ جائے گا آپ کو اپنی اولاد کی بیسٹ تربیت کرنی آ جائے گی اگر آپ نے ان کو ایک نعمت سمجھا آپ کو اپنے شوہروں کے ساتھ ڈیل کرنا آ جائے گا آپ فل ہو جائیں گے اپنے شوہروں کے لیے اگر آپ نے حقیقت میں ان کو سمجھ لیا آپ اپنے استادوں کا حق ہی نہیں دے سکتے اگر آپ نے ان کے شکر گزاری کو محسوس کیا اور ماں باپ کا نافرمان تو کبھی دین دنیا میں بھی نہیں آتا اور آخرت میں بھی نہیں آتا ٹھوکریں کھاتا ہے اور شکر گزار کون ہوتا ہے جو دیے ہوئے کو دیکھے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا نہیں دیا اور فرمایا کہ جو شکر نہ کرے اس کا کیا نام ہے ومن فرف جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ محمود ہے نہ کرو چھوڑ دو سب نہ فرمان ہو جاؤ سب چھوڑ دو اللہ کو اللہ کو پرواہ نہیں وہ تمہارے ووٹوں سے الیکٹ نہیں ہوا تو کرو کیا شکر کرو لکمان البنی ہی وہ یا تُشْرِكْ بِاللَّهِ یہاں ہم دیکھیں گے اولاد کی تربیت لکمان کی نصیح لیکن یہاں حقوق اولاد ہے ترتیب دیکھیے گا ماں باپ بچوں کو پہلے دن کس چیز پہ ٹوکے اور بعد میں کس میں آیتوں کا رخ دیکھتے جائیے آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ پہلے کس بات کو چھیڑنا ہے کیا کہا بیٹا یا بنیا اے میرے بیٹے یہ جو بیٹا نا بنئی کا لفظ ہے ابنی ہی بنیا چھوٹے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا شتونگڑے اور چھوٹو یہ پیار کا انداز ہے آپ دیکھیے جب کوئی کسی کو چھوٹا کہہ دیتا ہے نا تو ایک دم پیار آنے لگتا ہے آپ کسی کو بھی کہہ دے اچھا آپ بڑا بیٹا ہے نا آپ کا بیس سال کا تب کہتے ہیں نہیں نہیں یہ میرا بیبی ہے تو وہ دیکھے بیبی بن کے وہ گود میں بیٹھنا شروع ہو جائے گا یہ آپ کا بیبی نہیں ایسے ہی کریں اس کو تو بعض لوگ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو بیبی بنے رہتے ہیں لیکن تو پیار آتا ہے آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ تو بڑی ینگ لگ رہی ہیں پھر دیکھیے آپ کا دل جائے گا اس کا ماتھا چوم لیں ہر چیز ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن عمر تھوڑی اچھی لگتی ہے کوئی یہ کہہ دے نا کہ آپ چھوٹی لگ رہی ہیں تو کہتے ہیں وہ ریئلی ہو سچ نائس کسی نے کہا ہم نے صرف اس لیے ویٹ لوز کرنا شروع کیا کہ ہم نے تصویریں اپنی دیکھی اور وہ بہت بڑی بڑی لگ رہی تھی تو یہ کمپلیکس ہوتا ہے انسان کو حالانکہ کیا بڑے ہوں گے تو نمازیں بھی تو بڑی ہوں گی شادی کرنے جاتے ہیں لڑکی کی ہر چیز زیادہ دیکھتے ہیں تعلیم زیادہ ہے خاندان اچھا ہے عمر چھوٹی دیکھتے ہیں بھائی بڑی ہوگی تو اتنی نمازیں بھی تو اس نے پڑھی ہوں گی اتنے سال کے روزے بھی رکھے ہوں گے تو بڑی لڑکی مل جائے تو لے لیا کرے اپنے بیٹوں کے لیے فائدہ مند ہوگی کیونکہ وہ زیادہ نیکیاں کر چکی ہوگی بہرحال کریں کیا بیٹے کو کہا کیا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا رک کے سوچیے ہم کہتے ہیں نہ نہ شرکی باتیں نہ کیا کریں ناراض ہو جاتے ہیں لوگ بچے کو پہلا سبق شرک سے بچنے کا سکھایا جا رہا ہے ہمارے تو کلچر میں نہیں ہے اور چھوٹے معصوم ذہنوں کو ہم کیسے شریک بنا لیتے ہیں شرک سکھاتے ہیں نہ نہ لوگ کیا کہیں گے پیپل کانشیس بناتے ہیں بیٹا گھر صاف کر لو کمرہ صاف کر لو آنٹی آ رہی ہیں وہ کیا کہیں گی نہیں بیٹا آنٹی آ رہی ہے اب آپ نے ایسے نہیں بولنا چلو اچھے کپڑے پہن لو یہ شرک ہے مت شرک سکھائیے ان کو گاڈ کانشیس کیجیے پیپل پلیزر نہیں اللہ پلیزر بنائیے اپنے بچوں کی اسٹرانگ پرسنالٹی بنائے حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے یا تو بڑے بوڑھوں کو نہیں شرک کا پتا اللہ کہہ رہے ہیں حکمت والے باپ نے ایک بچے کو یہ میسج دے دیا ان شرک کا اللہ ظلم و نظیم اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے نوٹ کیجیے پہلے اللہ کا حق بتا دیا ماں باپ کا اچھا باپ خود اپنا حق بتاتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے نا تو اللہ نے جملہ اپنی طرف کر لیا ہم نے حکم دیا لیکن پتا کیا چلا کہ انسانوں میں اللہ کا شکر سوری رب کا شکر کرنے کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ شکر ادا کرنا ہے تو ماں باپ کا کرنا ہے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور دو سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر لا میری ہی طرف تجھ کو پلٹنا ہے ہاں اگر وہ بھی تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان ہائی لائٹ کر لیجیے گھر گھر کا مسئلہ تھا اس دور میں کہ ماں باپ فورس کرتے تھے بلیک میل کرتے تھے ہم تمہیں دودھ نہیں بخشیں گے ہم میری شکل نہ دیکھنا باپ کی قبر سے گزرو گی باپ کی لاش سے گزرو گی ٹھیک ہے اللہ آپ کو ہدایت دے لیکن میں تو دین کا راستہ نہیں چھوڑ سکتی دعا کیجیے کہ ہمیں اللہ سے تھریٹ میں نہ رکھے لیکن اگر چھوڑے تو ہم اس تھریش ہولڈ سے نکل جائیں آزاد ہو کے جیسے ایک راکٹ نکل جاتا ہے نا سفید سفید جب راکٹ کو چھوڑتے ہیں نا تو اس گریوٹی کی حد سے جب گزر جاتا ہے تو وہ سیکیور ہے جتنی بھی ایسی شٹلز گرتی ہیں نا وہ گریوٹی کو ریفیوز نہیں کر سکتی اسی طرح ہم جب دین میں نئے نئے آ رہے ہوتے ہیں نا ہر بندہ ہم پہ حق جماتا ہے شوہر باپ بچے چھوٹے چھوٹے تنگڑے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا جی آپ امیاں ویسی ہو گئی ہیں اب اب یہ کرتی ہیں بس اس شول سے نکلیے پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا دل کھول دے گا آپ کا غلط نہیں ماننی کسی کی ماں باپ کی خدمت کرنی ہے عبادت نہیں کرنی بعض لوگ عبادت اور اطاعت کا فرق بھی مٹا دیتے ہیں خدمت غیر مشروط لکھ لیں یہ تین لفظ ماں باپ کی خدمت یہ غیر مشروط غیر مشروط کے انکنڈیشنل وہ آپ کو پالے نہ پالیں وہ آپ کی اچھی تربیت کریں نہ کریں وہ نیک ہیں کہ بد ہے بعض کہتے ہیں جی انہوں نے ہماری اچھی تربیت نہیں کی ہم بھی نہیں کرتے ہمارے ابو تو نماز نہیں پڑھتے اب ہم ان کی خدمت نہیں کرتے نیور انکنڈیشنل خدمت انکنڈیشنل اطاعت جس کو آپ کہیں کہ ان کو اوبے کرنا یہ مشروط ہے کنڈیشنل ہے کیسے اللہ کا حکم کی بات کہتے ہیں تو سو دفعہ جی ابو جی جی امی جی بہت اچھی بات ہے نائس دس اینڈ دیٹ اس کو تو مان لینا ہے لیکن جو بات ان کی نہیں ماننی وہ وہ نہیں ماننی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو خدمت اطاعت اور عبادت تو بالکل نہیں کرنی کہ وہ آپ کو کہتے دین چھوڑ دو نماز چھوڑ دو روزہ چھوڑ دو اور آپ چھوڑ دیں نہیں کرنا لیکن بات ان سے دنیا میں اچھی کرنی ہے دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہنا بس لوگ اپنے ماں باپ کو جب دین سے دور دیکھتے ہیں نا تو بدتمیز ہو جاتے ہیں ان کے سامنے نہیں دنیا کا کام اچھا رکھے حضرت میں حضرت اسما نے جب پوچھا اللہ کے نبی سے کہ میری نان مسلم ماں مجھے ملنا آنا چاہ رہی ہے کہا کوئی بات نہیں آنے دو کہا کیا سلوک کروں کیسے جیسے ماں سے کرنا چاہیے تو کیا پتا چلا کہ ماں باپ کے ساتھ برتاؤ اچھا رکھنا ہے مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف جو کیا ایسے لگتا ہے کہ استاد کی بات ہو رہی ہے بات استاد کی مان لو لیکن عزت خدمت اور پیار ماں باپ سے کرتے رہو اگر استاد کی بات ماں باپ کی بات سے فرق ہے پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے اس وقت میں تم کو بتا دوں گا تم کیسے عمل کر رہے تھے نوٹ کیجئے کیسا بچے کو کانشیس کر رہے ہیں اتنا خوبصورت کریکٹر چھوٹے بچے کو یہ ڈر لگ جائے کہ اللہ کی طرف جانا ہو غلط غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں استادوں سے آنکھ چڑائے تو کہا چلو اب انہوں نے کون سا دیکھنا جو مرضی کر لیں یہ احساس پیدا کریں مت کیجیے یہ بچوں کے ساتھ ظلم کہ آپ ان کو اپنے باپ سے اس کے باپ سے ڈرائیں یا اس کو کسی اور سے ڈرا دیں اللہ سے ڈرائیں ہم بہت زیادہ غلط تربیت کر کے اپنے بچوں کو اللہ کے خوف سے بالکل بے نیاز کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی اور ان کی اصلاح کر سکیں یا وہ نہیں یہ نہ ان تک اور لکمان نے اور لکمان نے کہا بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں ہی کیوں نہ ہو یا زمین میں چھپی ہو اللہ اس کو نکال لائے گا بولو کیوں دیکھا تھا یہ بتاؤ کیوں سنا تھا یہ بتاؤ کیوں گئے تھے وہاں اس طرح اسٹرانگلی اپنے بچوں کو پڑھ کے کبھی نہ ڈریں چھوٹے بچے آپ سے بہت ڈر رہے ہوتے ہیں دس سال کا بچہ ماں باپ سے بہت ڈرتا ہے مان لیجئے چاہے وہ شاؤٹ کرے چاہے چیخے کچھ بھی کرے لیکن اندر سے اس کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے آپ ان کو سنبھال لیں بارہ کے بعد ذرا پل پر پل پر پرزے نکلتے ہیں اگر شروع سے ماں باپ نے ایسی ٹریننگ کی نا کہ دیکھو مجھ سے چھپ کے بھی غلط کام نہیں کرنا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ ہے تکوا کا احساس شروع شروع سے ان کو احساس دلا کہ بچوں اللہ کی نظریں تم پہ لگی ہیں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یقین کریں کبھی آپ سے نظریں چھپا کر غلط کام نہیں کریں گے بیٹا نماز قائم کر تکوا دے کر اب نماز سات سال کا ہو گیا نا بچہ اب نماز کا حکم نیکی کا حکم دے بدی سے منع کر یہ کیا ہو گیا مولوی بن جا تبلیغیہ بن جا نہیں نیکی کا حکم بدی سے منع یہ کون کرے گا بچے بچوں کو تبلیغ کریں گے جھوٹ نہیں بولتے چوری نہیں کرتے آؤ نماز پڑھیں آؤ پلے گراؤنڈ سے نکل کر جا کے نماز پڑھیں چھوٹے بچوں کو سکھائیں ٹیچ دیں ایک چھوٹا سا بچہ اس بات پہ پریشان دکھا مجھے کہ میں اپنے دوست سے دین کی بات کرتا تھا تو میرا دوست چائنیز تھا کوئی وہ اسلام سے بہت انکلائنڈ ہوا ایک آدھا دفعہ اس کو گھر میں لے آیا یہ بچہ اب اس کا دوست اس سے دین پہ بہت خوش ہے سوری اس کی وجہ سے اسلام کی طرف ہو رہا ہے تو اب مجھے بچے نے جو سوال کیا وہ کہا کہ ٹیچر اب میری ممی مجھے منع کرتی ہیں کہ آپ اپنے دوست کو نہ اسلام کی باتیں بتایا کرو کہ کئی لوگ تمہیں میں مطلب تو ٹیررسٹ نہ کہہ دیں تو کیا میں نہ بتاؤں پھر میں نے اس کو پیار سے بتایا کہ بیٹا نہیں کیا بتاؤ کیا نہ بتاؤ ایسی باتیں نہ اسے کرو یہ نہ کرو وہ نہ کرو اس کو بیسک باتیں کرو ہم خود اپنے بچوں کی ضرورت ختم کر دیتے ہیں کہ ذرا دین کی بات کی تو پتا نہیں اسکولوں میں ان کو کیا ریپوٹیشن ہوگی نہیں اچھی باتوں کو حکم دو اور جو بھی مصیبت پڑے اس پر صبر کر اب اللہ ذرا بتائیے بچے پہ کیا <laughs> مصیبت پڑنی ہے اس کی مصیبت یہ ہے کہ اس کا روڑ لے کے بھاگ گیا اس سے بڑا مصیبت تھوڑی ہے اس کی ٹافی چھوٹا بھائی لے گیا سبر سبر میرے بچے کوئی بات نہیں اپنا بھائی لے گیا شکر کرو دے دو اس کو ایک اور بچوں کو سکھائیے واللہ ہی بچپن سے شیئرنگ کیئرنگ اور ان سے ایک دوسرے سے پیار کرنا سکھائیے یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر اللہ اکبر ہائی لائٹ کیجیے ذرا اس کو باڈی لینگویج آج یہ مینر بہت تھوڑے ہو گئے اتنا تکبر بچوں کے اندر ہوتا ہے بعض دفعہ ماں باپ ڈاؤن ٹو ارتھ ٹریش بھی پھینک دیں گے وہ جا کے جھاڑو پوچھے بھی لگا دیں گے وہ لوگوں کے بچوں کے پیمپر بھی صحیح کر دیں گے اور بچے بچیوں کا حال کے سیدھے منہ بات بھی نہیں کر پاتے یہ بہت تربیت کا نقص ہے کچھ تو کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے اکڑ بڑی دکھتی ہے کچھ ان کے اندر یہ بہت زوم ہے کہ ہمیں انگلش آتی ہے یا ہمیں اسپینش آتی ہے یا ہم تو بہت پڑھے لکھے ہیں اور ہمیں تو کمپیوٹر یوز کرنا آتا ہے نیور یاد رکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بچے کو بہترین تحفہ باپ دیتا ہے نا تو وہ گڈ مینرس ہیں اور جتنا غصہ بچوں کے رانگ مینرس دیکھ کے آتا ہے یقین کریں ان کے پڑھنے لکھنے میں کمی پہ نہیں آتا ایٹیکیٹ سکھائیے چیخنا چلانا گالیاں دینا چلتے پھرتے کھانا یہ مائیں خراب کرتی ہیں اب اس پہ بات کریں تو گھنٹوں لگ جائیں ضرورت نہیں ہے خود دیکھیے مت بچپن سے بچوں کو چلتا پھرتا کھاتا سکھائیں مائیں خود بسکٹ پکڑاتی سارے گھر میں پھینک رہے ہیں عادت پڑ گئی کہ سورت محمد میں پڑھیں گے اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں وہاں جا کے بات کر لیں گے چلتے پھرتے کھا رہے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں گندے ہیں پیمپر کے اندر گن ڈالا ہوا کئی کئی گھنٹے اسی میں نہیں آپ پیمپر کیوں گندا کریں کیوں چینج کریں اس کو پتہ ہی نہیں غریب کو پہلے خود اس کی عادت خراب کرتے ہیں پھر کہتے ہیں اب اس کو باڈی ٹرین کرو انسان بنانا ہے بچوں کو انسان کے اور جانور کے بچے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے اس لیے اپنے بچوں کو شروع سے بتائیے ان کی باڈی لینگویج کیسے کھڑے ہونا ہے کیسے بیٹھنا ہے آنکھیں نیچے کرو سیدھے کھڑے ہو جاؤ اپنا بستہ خود اٹھاؤ اپنے جوتے اٹھاؤ خود لگاؤ چلو ابو کے جوتے اتارو چلو دادی کے پاؤں سے ہی کرو چلو دادی کے پاؤں دباؤ اس طرح بچوں کی اکڑ توڑیے ولاتم شفیل اور دی مراحا اور زمین میں اکڑ کرنا چلو اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو زمین پہ رہو ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں بس بچے تو نظریں آئی آئی فون پہ اور اور کسی کو سمجھتی کچھ نہیں ماں بول رہی ہے چیخ رہی ہے بچے رو کو پرواہ نہیں اور کچھ ضرورت پڑی تو چیخ ہے کھانا نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو کہا نہیں ذرا انسان بنو وقت صفی مشق وقت دکھ من سوتک اپنی آوازوں کو ذرا پست رکھو ماؤں کا فرض بنتا ہے کہ کبھی اپنے بچوں کی بات کا جواب نہ دیں اگر وہ چیخ کے بولیں آپ سے روٹ بولتے ہیں بات ہی نہ کیجیے بدتمیزی سے بولتے ہیں بات ہی نہ کیجیے بچپن میں اگر آپ نے دو چار سال ان کو انڈر آبزرویشن رکھ لیا یقین کیجیے آپ کو ہی سکھ ملے گا ورنہ شروع میں دو چار سال تو ہم بچوں کے لاڈ دیکھتے ہیں کھاؤ کھاؤ پہنو پہنو ملو کوئی نہیں انسان ہے بچہ ہے بچہ بعد میں ہم چھپاتے ہیں شرم آتی ہے ان سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خود سمجھ آئے پھر ہم دوسروں کو سمجھا سکیں کا سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے ٹھینچو ٹھیچو کرتا ہے نا کبھی گھروں میں جہاں دو چار بچے ہیں دیکھا تو کریں سر پڑی آواز نہیں سنائی دیتی کیا وجہ ہو ہائی پر کیوں ہے کھانے ایسے ہیں اسٹائل ایسا ہے میٹھا کھلا رہے ہیں کہیں کوک پلا رہے ہیں کہیں ان کو چاکلیٹس کھلا رہے ہیں کہیں چپس کھلا رہے ہیں سارا دن کھاتے انرجی آتی یاد رکھیے بچے کو جب آپ ہر وقت انریچ کرتے ہیں نا ایسے ہی جیسے آپ کا کمپیوٹر ہے نا آپ کو اس کو مسلسل سوری یہ سیل فون ہے نا آپ اس کو چارجنگ پہ لگا دیں یہ پورا وقت کرے گا اور ایک وقت آتا ہے کہ چر کرنے لگے گا ہر وقت آپ بچوں کو کھلاتے ہیں تو وہ انرجی تو یوز کریں گے وہ اندر سے تو مسلمان ہے نا وہ اندر انرجی آتی ہے اب کچھ کرنا ہے کرنا ہے کہ پھر بھائی بھائی سے لڑ رہا ہوتا ہے کم کھلائیں کم لڑیں گے وقت پہ کھلائیں جب کھانا کھائے اس کے بعد کوئی دس ہو جاؤ وہ ساری انرجی فوڈ کو ڈائجسٹ کرنے میں یوز ہو چکی ہوگی اٹھیں گے پھر نکاحت ہوگی تو لڑیں گے نہیں یہ ماں نے اپنے لیے خود مصیبتیں جمع کی ہوئی ہیں کبھی میں ماں کو دیکھتی ہوں اور میں سوچتی ہوں اللہ کے بندو جو تمہارے بچے ہیں یا تم ان کے بچے ہو تم سے کتنے چھوٹے ہیں اور تم سے نہیں یہ سنبھل رہے اسٹائل خراب ہے ہاں آپ دوسرے کے بچے کو نہیں گائڈ کر سکتے وائی کیونکہ اس کے پیچھے وہ ساری بیک گراؤنڈ نہیں ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ ماں کو اللہ نے آنر دیا ہے کہ وہ کیسے بچے کو ریز کرے کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کہتا ہے دیکھو دیکھو چھوڑو بچوں کو آگے چلو میری کائنات کو دیکھو اکثر میں سوچتی ہوں جن کے بچے ہیں وہ تو پتہ نہیں ان پہ اتنا تڑپتے ہیں کڑتے ہیں کہ نہیں لیکن قرآن پڑھنے کے بعد بہت غم لگ جاتا ہے بچوں کا کیونکہ بچپن سے ٹھیک خراب کر رہے ہو ان تصویروں کو پھر ہمیں دے دو گے ان کو ٹھیک کرو پھر کون ٹھیک کر سکتا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے بچے مہذب بچے بنے چلنا بیٹھنا کھانا بولنا اسمائلی بیٹا ایسے کرو بیٹا ایسے کرو پیار کرو امی کے ساتھ کام کرو ابو کا کام کرو وہ تو گھرداریاں آج لگتی نہیں ہے ماں روٹی پکاتی تھی بچی ساتھ آٹا گون آٹے کا پیڑا لے کے کھیل رہی ہے باپ جا رہا ہے باہر تو بچہ اس کے ساتھ جا رہا ہے آپ تو ایسے نہیں لگتا کہ ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی جن آئسولیشن کہتے ہیں آپ بچے کے کمرے میں جا ہی نہیں سکتے دس بارہ سال کا بچہ کمرے میں کیا کر رہا ہے اس کا پاسورڈ کیا ہے ماں کو ضرورت ہے کوئی ایسے لگتا ہے ان کو کہ ماں کوئی پولیس میں کام کرتی ہے ان کو پتا نہ لگ جائے یاد رکھے آئسولیٹ ہوں گے نا تو کل خود نقصان پائیں گے اندر دل کا دورہ پڑ جائے گا بچے دیکھنے بھی نہیں آئیں گے ہر ایک کی اپنی دنیا ایک گھر میں رہتے ہوئے اتنی اچنبیتیں ہیں اللہ سے دعا کہ ہماری کمیوں کو دور کرتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو لگ رہا ہے نا کہ ہم نہیں دیکھتے اور اللہ ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو غور کرو اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور وہ اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دیتا ہے اس پر حال یہ ہے اتنا کچھ پا کر بھی لوگ کیا کرتے ہیں انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا روشنی دکھانے والی کتاب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی تو کیا کہتے ہیں اب تو آپ کو اگلا جملہ رٹ گیا ہوگا اتنی دفعہ قرآن میں آیا ہے کیا تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل ہر صورت میں یہ ضرور آ رہا ہے مکی دور تھا گھر گھر یہی جنگ تھی یہ باپ دادا کا طریقہ یہ محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا نیا دین تم لے کر آگے ہمارے تو باپ دادا نے نہیں سنا تو اللہ کہتے ہیں کیا یہ انہیں کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو اللہ سے دعا کیجیے کہ ہم شیطان کی اس دعوت پہ لب نہ کہیں کون بچے گا و يُسْلِمْ یہ اسلم و جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے کر کے تو دیکھے سکون ملے گا جیسے بندہ تھک چکا اور ایک دم کوئی اس کو اپنی باہوں میں لے لے بچہ چلتا ہے نا چلتا ہے تھوڑا سا پھر ماں کو اس پہ پیار آتا ہے اس سے اس کو گود میں لے لیتی آپ میرا بچہ میں تجھے پکڑتی ہوں اس طرح خوب اللہ کے سپرد کرتے ہیں اپنے آپ کو سب کچھ اللہ کے سپرد چہرہ دل آنکھیں دماغ سب اس کے آگے Muslim I am Muslim because I obey my God I obey my Lord میں اپنے رب کو مانتی ہوں اس طرح آپ جھک کے دیکھیے آپ کو کتنا پیارا ہے پیار سے اللہ اٹھا لے گا وہ ہوا محسن اور ساتھ ہی ساتھ محسن بھی پہلا درجہ محسن آخری درجہ ہوگا کیا فقد استم سکبروت الوسقا یہ بھی مماثلت ہے سورت بکرا اور لقمان میں وہاں بھی آیا تھا اور یہاں بھی آ گیا عورت الوسقا اس نے فی الواقع بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا اور اللہ سے بڑا سہارا کس کے ہم بھی یہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں تھام لے اللہ تیرا ہی سہارا سب سے بڑا ہے تمہارے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کے ہاتھ میں سارے معاملے ہیں اب اتنے پیارے رب کو چھوڑ کر ومن کا فرق فلا یا حزن کا کفر ہو اب جو شخص پھر بھی کفر کرتا ہے تو اس کا کفر تمہیں ہم میں نہ مبتلا کرے یعنی پوری کوشش کی اچھی تربیت کی پھر بھی بگڑ گئے دعائیں بھی مانگی اسباب بھی اختیار کے نہیں مانتے اب چھوڑ دو ان کو پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ کیا کچھ کر رہے تھے انسان اولاد ہو یا شاگرد ہو ان کی ایک خاص حد تک خیر خواہی کرتا ہے سمجھاتا ہے پیار سے کبھی غصے سے کبھی ڈانٹ کے کبھی آنکھیں دکھا کے کبھی آنکھیں بچا کے کئی آنکھیں کترا کے نہ مانے کا چھوڑ دو پھر ان کو پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کے لے جائیں گے سوچیے کڑیوں میں قید کوئی شخص لے جایا جا رہا ہے اپنی مرضی سے اطاعت کر لو نہیں تو جبری اطاعت کرائی جائے گی مجبوراً لے جائے جاؤ گے اگر تم ان سے پوچھو کہ سمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے یہ تو نہیں کہیں گے فلاں بزرگ نے ہاں پھر جب کہتے ہیں کہ اللہ نے تو کہو الحمد پھر ساری تعریفیں بھی اس کی ہیں پھر دوسروں کے گن کیوں گاتے ہو مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے زم... ابھی شاید کو ذرا امیجینیٹ کیجیے گا یہ تعلق بلا کی آیت ہے اور آپ نے اس کو ایک ایکٹیویٹی کے طور پر خود بنا کے اپنے نوٹس میں لکھنا ہے ترجمے سے آپ کو واضح ہوگا کیا چیز ہے زمین میں جتنے درخت ہیں سوچ لیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں یعنی ان کے پین بنا لیں اور سمندر دوات بن جائے یعنی سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی یعنی سیاہی یعنی انک پرووائڈ کریں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے اگر آپ اس آیت کو سمجھنا چاہتے ہیں نا تو آپ کوئی ڈاکیومنٹری دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں اگر موقع ملتا ہے اینڈ پہ وہ آپ کو جو بھیجی تھی نا ٹیڈ ٹیڈ کے نام پہ ہیں جو سیریز ہے پوری فشز کی اور ایک وہ جو پرندوں کی تھی کافی دن پہلے بھیجی تھی آج کل میرا شغل ہے کہ میں ان کی جا کے کوئی ایک ایک دیکھتی ہوں یقین کریں زبان بند ہو جاتی ہے اتنی مچھلیاں اتنی خوبصورت مچھلیاں سمندروں میں کہ اپنا فقیر لگنے لگتا ہے کبھی آپ پرندوں کو دیکھتے ہیں ایسے لگتا ہے اتنے پرندے اتنے پرندے واقعی اللہ کی باتیں ہم نہیں لکھ سکتے سال ہر سال سے یہ چیزیں دنیا میں موجود ہیں اور اسی طرح خوبصورت ہے جیسے پہلے دن تھی تم کیا اللہ کی تعریفیں کرو گے تم نے کیا اللہ کی آیتیں لکھنی تم تو یہ چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں نہیں سیکھ اور پڑھ سک رہے نا کائنات کو دیکھو سارا کچھ لکھنے لگ جاؤ ختم نہیں ہوگا ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی باتیں نہیں ختم ہوں گی بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے اور اس کی قدرت کتنی ہے ما خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحدا تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا پھر دوبارہ زندہ اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسے ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور زندہ کرنا سوچیے صرف پہلا سیمپل دینا پڑتا ہے نا مشینری کو پھر سارا پروڈکٹ خود ہی بن جاتا ہے ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک چیز بنتی ہے اللہ کے لیے تو پہلا بھی مشکل نہیں ہے حق یہ کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے مجھے بھی دیکھ رہا ہے ہائی لائٹ کیجیے ذرا سمیم بصیر کو کیا فیل ہوا خوشی ہوئی صفت کو سن کر کہ خوف آیا خوشی ہوئی تو مبارک ہو کہ اچھے کام کرتے ہیں اور اچھی چیزیں سنتے ہیں اور اگر غم لگ گیا ہائے اللہ کو پتا چل گیا تو پھر آپ جو سکھائیں اپنا ٹیسٹ ہے یا ٹیسٹ نہیں دل کا کہ وہاں کتنی گندگیاں بھری ہوئی ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پیروتا ہوا لے آتا ہے پیروتا نا کبھی سورج کو ڈوبتے دیکھا کرے اور ساتھ ہی پھر اس کو ابھرتے دیکھا کرے کیسے یہ رات سے دن دن سے رات نکلتا ہے اور دن کو رات میں اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے سب اس کے حکم کے بندے میں کیسے سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں کون سے وقت مقرر ان کی موت کیا مت اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے آپ اس صورت میں نوٹ کریں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کیا تم غور نہیں کرتے دیکھو سنو غور کرو فکر کرو اللہ تعالیٰ اس کی دعوت دے رہا ہے ہمیں بار بار کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو جو کچھ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 گانے چھوڑنے کا صبر ایسی چیزوں کا صبر کہ جس کی طرف نفس اور دوست اور معاشرہ بگاتا ہے اور شکر کس کا اللہ کی جنت کو پانے کا شوق طلب لگ جائے دعا کیجیے کہ ہمیں طلب لگ جائے کہ ہم اس جنت کو پا سکیں جس کے اتنے قصے ہم پڑھتے ہیں اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اس کے لیے خالص کر کے پھر جب وہ ان کو بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے تو کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو کل خطار کفور غدار اور ناشکرا ہے مطلب کیا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو بعض پھر بھاگ جاتے اقتصاد کمی کر دیتے ہیں قصد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یعنی نہ شکرے ہو جاتے ہیں اور نہ فرمان ہو جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ ہم خوشیوں کے موقع پہ اس طرح کا باطل رویہ اختیار نہ کریں اور آخری آیتیں جو بہت زیادہ تھاٹ پر ہے ان آیت پہ ایک دعویٰ سیدھی بھی ہے نفس کے دھوکے سننا چاہیں تو بہت وہ بھی ہماری ایک سال میں آیتیں تدبر تو دبر میں یہ آیتیں شامل ہوئی تھیں تو اسی کی ریکارڈنگ ہے ذرا ذہن پہ رکھ کے شیطان کو اور اللہ کو بیچ میں ایک دوسرے کے رکھ کے سوچئے یا یوہنا ستکو ربکم وکشو یوم یجزی والدنن وی لوگو بچو اپنے رب کے غزب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا کہ اللہ مجھے اس بچے کی بچے سے یہ ہوا یہ بچے کی طرف سے یہ چیز ملی سوری اس طرح نہ کہے گا کہ اللہ اس بچے کی جگہ مجھے آگ میں ڈال دے یہ میرا بچہ بڑے غلط کام کرتا تھا ہاں مجھے اس کی جگہ دے دے کوئی نہیں کرے گا سوچ اپنے باپ کو اتنا پیار ماں بیٹیوں سے آپ کے ابو کبھی آپ کے لیے آگ میں نہیں جائیں گے یہ لکھ لیں اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلا دینے والا ہوگا سوچیے ایک منٹ کے لیے سوچے ذرا آپ اپنے ابو کو اپنی امی کو مشکل میں دیکھ سکتی ہیں دل چاہتا ہے اپنی جان پہ مشکل لے کر ان کو بچا لیں پھر ہم کیوں نہیں سوچتے اس دن سب بے رحم ہو جائیں گے سب رشتے ختم پھر واقع اللہ کا وعدہ سچا ہے کیا سچا ہے قیامت کا وعدہ تو فلا فلا تغرنکم الحیات الدنیا فلا تغرنکم الحیات الدنیا پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ولا یور رن الغرور ولا یور رن الغرور اور نہ وہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے یہ الغرور کس کا نام ہے آپ کو پتا جیسے اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا الغفور الودود تو یہ الغرور شیطان کا نام ہے خود ہی مغرور ہے دھوکے میں خود کو سمجھتا کیا اور ہے کوئی نہیں وہ معاملہ کا وہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ نہ دینے پائے کیا دھوکے دیتا ہے شیطان یو لیو ونس تمہارا کیریئر تمہاری یہ تم وہ دنیا بڑی ہے دنیا کی شیل اتنی بڑی کر کے دکھاتا ہے کہ اس کے پیچھے اتنی بڑی آخرت چھپ جاتی ہے اور آخری آیتیں جس میں پانچ چیزوں کا تذکرہ دیکھیے گا جن کا علم صرف اللہ کو ہے اس گھڑ یہ بھی شروع کے سوالوں میں ایڈ کر دیجئے وہ کون سی پانچ چیزیں ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے کون سی اللہ ان علم السا اس کھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے وہی بارش برساتا ہے وہی جانتا ہے ماں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے یعنی بیٹا کہ بیٹی ہے صحیح ہے کہ ہینڈی کیپڈ ہے کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ٹمارو کیا ہوگا ہمارے لیے اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے سوچیے ہم میں سے کسی کو پتا ہم کہاں مریں گے مکہ میں مریں گے کہ مدینہ میں پاکستان میں مریں گے مسجد میں مریں گے یا مال میں مریں گے کلب میں مریں گے غلط غلط چیزیں دیکھ دیکھیں گے کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے اللہ کو پتا ہے اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والا باخبر ہے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں چھوٹی سی پریزنٹیشن پولینیشن کا ایک عمل لگتا ہے صرف آپ کو یہ اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی کائنات کے رنگ دیکھیں پتہ نہیں ادھر اتنے اچھے دکھتے ہیں کہ نہیں لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو دکھے گا آن لائن پہ بھی اگر وہ پالینیشن والا جو لنک تھا کہ آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح سمجھیے گا کہ پودوں کے اندر نر اور مادہ دونوں طرح کے پالنس ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ پرندوں اور اس طرح کی حشرات جو ہے نا انسیکٹ ان کے ذریعے سے چینج کراتے ہیں اللہ کی قدرت سمجھتے ہوئے ان کو دیکھیے گا پیچھے سے بھی لائٹ بند کریں اس کو بھی پورا بند اس کے نا بلائنڈس کو پورا بند کر دیں تھوڑا سا اس میں اسٹریچ لیں آپ لوگ اور دیکھیے پیچھے پلے کر دیں کچھ له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك Nos chicos no van a ser pinches que العظيم المتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير هو الأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير هُوَ الْوَارِثُ الرَّقِيبُ وَالنَّصِيرُ سُبْحَانَهُ الْبَارِئُ وَالْمُصَوِّرُ وَالْقَابِضُ الْبَاسِطُ وَالْمُسَعِّرُ اللَّهُ رَبُّنَا هُوَ الْإِلَهُ لَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ مَا اصْطَفَاهُ الْوَاحِدُ الْحَيُّ كَذَا الْمَلِيكُ وَالْمَلِكُ الْمَالِكُ لَا شَرِيكَ اللَّهُ رَبُّنَا هُوَ الْإِلَٰهُ ۚ لَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ مَا اصْطَفَاهُ ۚ الْوَاحِدُ الْحَيُّ كَذَا الْمَلِيكُ ۚ وَالْمَلِكُ الْمَالِكُ لَا شَرِيكَ له اللَّهُ رَبُّنَا المالك لا شريك الْإِلَٰهُ له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا مليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك اللہ حقبا اللہ میں ہم سوچتے ہیں اتنا کچھ ہے اس کا اور ہم کہاں کھوئے رہتے ہیں آپ نے کیا سوچا دیکھ کر اللہ کا حق نہیں ہم دیتے دعا کیجیے اللہ میں حق دینے اللہ بنا دے چلیے اگلی صورت پہ چلتے ہیں سورت سجدہ ترتیب کے اعتبار سے بتیس تھرٹی ٹو اور نزول کے اعتبار سے پچہتر سیونٹی فائیو نمبر کی صورت ہے مکی صورت ہے صورت کا نام بھی سجتا ہے اور اس کے اندر ایک سجتا تلاوت بھی آتا ہے اس پوری صورت کا تھیم ہے جھک جاؤ بس اللہ کے آگے جھک جاؤ دلائل ہے اس میں توحید کے بھی اور اس صورت کے اندر سے چند سوالوں کا جواب جو ہمیں ملتا ہے پہلا سوال اس میں کیا ہے کہ موت کا فرشتہ ہمیں دن میں کتنی بار دیکھتا ہے دوسرا قیامت کے دن مجرم کس حال میں پیش کیے جائیں گے پھر اگلا سوال کون ہے جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں یعنی کون راتوں کو اللہ کے لیے جاگتے ہیں پھر اگلا کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں پھر نیکسٹ جنت میں سب سے پہلے کھانے کو کیا ملے گا اور آخری سوال قیامت کے دن کافروں کو کیا چیز دکھ میں مبتلا کرے گی آئیے دیکھتے ہیں سورت یہ وہ صورت ہے کہ جس کو اللہ کے نفس وسلم پڑھے بغیر رات کو سوتے نہیں تھے پہلے تو اس پہ اپنا عمل یہی لکھے کہ ہم نے سورت سجدہ کی اور صورت ملک بھی آگے آئے گی اس کو دیکھیں گے تلاوت کی عادت ڈالنی ہے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین اس کتاب کا نازل کرنا بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو آگاہ کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا آئی کیوں یحتدون شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں دیکھیے یہ تو جملہ ہے نا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے بظاہر چند الفاظ کا مجموعہ ہے لیکن یہ اتنا مشکل جملہ ہے کہ تاریخ میں کسی کو یہ جملہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی سوائے ان چند لوگوں کو کہ جن کو واقعی لگا کہ یہ کتاب ان کے دلوں پہ اتری ہے جب آپ لوگوں کو یہ کہیں گے نا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو لوگ آپ کو مجنو اور دیوانہ کہیں گے کہتے رہنا ہے اللہ کی کتاب کے نور کو عام کرتے جانا ہے لوگ کچھ بھی کہیں کون اللہ کس کی کتاب اللہ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان میں ہے چھ دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا اس کے سوا نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے اب آخری پارے ہیں پھر بھی اگر توحید نہیں پختہ ہوگی پھر بھی اللہ سے تعلق نہیں جوڑا تو واقعی بے ہوشی کی علامت ہے وہ آسمان و زمین تک دنیا کے تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے ہائی لائٹ کیجیے گا کچھ لوگوں کا ایک جملہ ہے کہتے ہیں دنیا بنائی تو اللہ نے تھی کیلے لیکن اب اس کے نظام کو چلانے میں چند لوگوں کی وہ مدد لیتا ہے اللہ کہہ رہے نہیں الامر میں اکیلا ہی مدبر آسمان اور زمین سے ہر چیز کی وہ تدبیر کرتا ہے اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے ایک ہزار سال ہے وہی ہے ہر اور ظاہر کا جاننے والا زبردست اور رحیم جو چیز بھی اس نے بنائی خوب بنائی سچ ابھی دیکھ رہے تھے ویڈیو تو تتلی کیسی ہے اور وہ آپ نے دیکھا تو وہ جو اپنے پیوپا کے اندر سے نکل رہی تھی تتلی کا بچہ کیا کلغی کیا رنگ نیلے بلو ادھر تو بڑی ہو جاتی ہے نا کبھی آپ اس کو کمپرین کی سکرین کمپیوٹر اسکرین پہ دیکھیں ایک ایک رنگ ایسے چھن چھن کر رہا ہوتا ہے اتنا پیارا بنایا رب نے جو بنایا خوب بنایا دعا کیجیے ہم بھی خوب کر سکیں اچھے کام اس نے انسان کی تخلیق گارے سے کی پھر اس کی نسل سے ایک ایسے پھر اس کی نسل ایک ایسے ست یعنی ایکسٹریکٹ سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے پھر اس کو نیک سکھ سے درست کیا پھر اس کے اندر اپنی روح پھینک دی اور تم کو کان دیے اور آنکھیں دی اور دل دیے تم لوگ کم ہی اور تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو میں ہوگی تھوڑا غور کیجیے آپ پتنی دس پہلے الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من من من طين ثم جعل نسله ماء مهين کیا خوب بنائی پھر اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی سوچیے ذرا گارے سے بنی پھر اس کو نقصک سے درست کیا بچہ کیسا آتا ہے دنیا میں بچے کے فیچرز کیسے بھی ہوں لیکن اس کی شکل کتنی پیاری ہوتی ہے معصومیت بھولا پن اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور تم کو کان دیے اور آنکھیں دی اور دل دیا کیوں اس کو چور کرو نہیں اس کو اللہ کے لیے لگاؤ لیکن قلیل ما تشکرون تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو قرآن پاک کا ایک انداز سمجھیے گا جہاں بھی آنکھیں کان اور دل ان کا تذکر آتا ہے نا تو اکثر اس کے بعد شکر یا نہ شکری کی بات آتی ہے آپ نے یہاں تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے میں اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتی ہوں کانوں کو کیا سناتی ہوں اور ابھی تک میرے دل میں کس کی محبت ہے انشاءاللہ جب سوچیں گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا قالوئی في الارض دیا لفي خلق جديد اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں ان سے کہو ملک الموت اللذی وکلا بکم ثم میلا رب بکم موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لے جائے جاؤ گے آتے تدبر ہے یہاں ہمیں سوال کا جواب ملے گا حدیث میں آتا ہے کہ ملک الموت دن میں کئی بار آ کے انسان کو دیکھ کے جاتا ہے وکیل کا لفظ سنا وکیل مسلط کر دی گئی اپوائنٹڈ اسائنڈ یعنی میرے سر پر ایک فرشتہ مسلط ہے جو دن میں کئی بار مجھے دیکھتا ہے کہ میں نے اس کی جان کب لینی ہے اور ملک الموت موت یا فرشتے کا نام آ گیا سن چکے آپ فرشتوں کے بارے میں ذرا سوچیے صبح سے موت کے فرشتے نے مجھے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا جوانی میں دیکھتا کہ نہیں جی عائشہ دیکھتا جوانی میں موت تو نہیں آتی جوانی میں آ سکتی ہے نا سب کو آتی ہے اللہ اکبر اس کی نظروں کو دیکھیے کسی وقت بھی پکڑ کے ہمارا گلا دبوچ دے گا بولا اترا زل مجرموں ننا کسور کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر چھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے کون ہے مجرم زندگی ضائع کر دی اللہ کی بجائے کچھ اور ہی زندگی کی پرائرٹیز تھی اس وقت وہ کہہ رہے ہوں گے ہائی لائٹ کیجیے گا تدبر کے لیے غور کرنے کے لیے ربنا وسمینا فرجینا نعمل صالحا اننا موقنون اے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا اور خوب سن لیا یعنی اب ہمارا علم الغیب جو تھا وہ عین الیقین میں بدل گیا غیب کی وہ ساری حقیقتیں آج دیکھ لی جس کی خبریں نبی دیتے تھے اب کیا کر اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں ہمیں اب یقین آ گیا سوچیے ذرا کیسی بیوقوفی کی بات ہے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک اسٹوڈینٹ پڑھے نہ تیاری نہ کرے کمرہ امتحان میں پہنچے پھر اس کو پیپر دے دیا جائے پورا پیپر دیکھ لے کیا کیا سوال ہے پھر کہ ٹیچر ذرا مجھے تھوڑی دیر جانے دیجئے گھر ابھی پڑھ کے آتا ہوں پڑھنے دے گا کوئی موت کی صورت میں انسان کو وہ حقیقت دکھے گی جو آج چھپی ہوئی ہے دیکھیے آنکھوں سے سب دیکھ لیا تو ابو بکر اور ابو جہل کا ایمان تو برابر ہو جائے گا ابو بکر کیوں صدیق بنے کیونکہ بن دیکھے مانا آج بھی یہی اصل ہمارا امتحان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے کس طرح سے ہم اس کام کو کر سکیں یہ اللہ ہی ہمارے لیے آسان کر دے آج یقین کر لیں ورنہ کل پچھتانا پڑے گا کیا جواب ہوگا جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا بس اب مزہ چکھو اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں اللہ ملا تھا چلنا ملوں اللہ نہ کرے اللہ میں قیامت کے دن یہ پکار سنائے کون لوگ اس دن خوش ہوں گے ان نہ ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ہی مان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیر پڑھتے ہیں اور اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے اللہ ہمیں بھی تکبر سے بچا دے دنیا میں ان لوگوں کی پہچان کے تو تجافا جنوب يدعون ربهم خوفا وطمعا ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں راتوں کو اٹھتے ہیں سارا را ساری رات پتھر بن کے نہیں بیٹھے رہتے سلیٹے نہیں رہتے کروٹوں کے اوپر نہیں سوئے رہتے سوچیے ذرا اگر آج کل بھی ہم اپنی رات دن ضائع کریں اکثر لوگ کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے کچھ نہیں بس ایسی کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم ضائع کریں اور یہاں رہنے والوں کے لیے تو خاص طور پہ دیکھیے رات ہے ہی کوئی نہیں اب تو چلے تھوڑی بہت رات بیچ میں آ ہی رہی ہے ایک ڈیڑھ گھنٹہ مل جاتا ہے نا ورنہ تو پوری رات جا کے گزارتے ہیں آپ سہری تک کیا ہم اس وقت کے اندر اللہ کو یاد کر کے یہ نہیں اپنا نام لکھا سکتے کہ ہم نے پوری رات عبادت کی ہے نہیں سونا پڑھ لیجیے میرے لیے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے بیسٹ بیسٹ ٹائم مجھے جس وقت سب سے زیادہ مزہ آتا ہے نا اپنی تیاری کرنے میں وہ رات کا وقت ہے خاموشی سکون اطمینان اس وقت واقعی آپ کو لگتا ہے کہ قرآن آپ کے دل پہ اترتا ہے اور اس وقت پھر آپ کو وہ بات سمجھ آ جاتی ہے جو بعض دفعہ دن میں نہیں آتی دس لوگ آپ کے پاس بیٹھے پھر رہے ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے وہ بات نہیں سمجھ آئے گی تھوڑا سا وقت دیں تنہائیوں کو اپنی کتاب کو اس بات کو راتوں میں یاد دیے اپنے سبق یاد کیا کریں اپنے پارے کی تلاوت کر لیا کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے دن کا پارا اس کا فوکس آپ کا بالکل بدل چکا ہوگا کیا ہے ان کا حال کہ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اپنے رب کو خوف اور تما کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اچھا کیا ہم جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی خرچ کرنا چاہیے پیرنٹس کر لے ابو کر لے امی کر لے تو کیا خیر سے بیویوں کو بھی کرنا چاہیے بعض لوگ بھولے بن گئے نا بھولے رہتے ہیں وہ مرد میاں سے کہوں گی کچھ دے دیں تو ڈال دوں گی بچوں کو سکھائیے چھوٹے بچے کو سکھائیے بیٹا دو ٹافیاں لیے نا ایک صدقہ کر دو بیٹا تمہارے پاس ٹین کرون ہے نا اس میں سے تھری کرون صدقہ کر دو شروع سے سکھائیں گے تو دل کھلے گا ان شاء اللہ تعالی اور جو یہ سب کر لے تو فلا من اعین پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈوں ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے اللہ نے اس طرح چھپا کے آپ کی جنت رکھی ہوئی ہے جیسے آپ کے آپ کی دوستیں اپنے گفٹ کو چھپاتی ہیں کئی دفعہ سرپرائز دیتی ہیں نا مائیں بھی کبھی کبھی چھپا چھپا کے رکھتی ہیں یہ اس کو فلاں موقع پہ دوں گی عید پہ دوں گی پہلے بھی یہ ہے دکھا دیا تو پہن کے پھرنے لگ جائے گا بچوں کے پاس کہاں سے <laughs> بول کے پہنے یعنی یقین کرے ویسے بچے اس لحاظ سے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں ابھی پہننا ہے میں نے ابھی پہننا ہے اور پہن کے سونا ہے اور رات کو گندا بھی کرنا ہے اس کو اس کی بلا سے آپ نے اس کو کس برانڈ کی لے کے دی ہے لیکن اللہ نے جنت چھپائی بھی ہے کبھی آپ سوچے آسمان اوپر شیشے کا ہوتا را ہم اوپر جا کے باہر جاتے اوپر دیکھتے ہو میرا جنت کا بیڈ روم ہائے میرا کتنا پیارا کمرہ ہوگا کیا ممکن ہے کہ نہیں پہلے یہ بتائیں کوائٹ پاسبل ہے کیا بڑی بات ہے پانی ٹرانسپیرنٹ ہے تو آسمان بھی ٹرانسپیرنٹ ہو سکتا تھا لیکن کیوں نہیں ہے سرپرائز یہ کیوں تاکہ تم بھی کچھ سرپرائز نہیں کیا کرو نوٹ کیجیے گا یہ بات کچھ عبادت ہمارے باندھے فرض کی کاری رہے جنت کے چھپے ہوئے خزانے ان کو ملیں گے جو چھپا کے نہیں کیا کرتے تھے رات کے اندھیروں میں سہریوں میں فجر پہ دن پہ کہ بس میں نے کچھ تو چھپا کے کروں میرا تو کچھ چھپتا ہی نہیں ہے سب کو ہی پتا چل جزام کانو یا ملون اس کے عملوں کی جو اس نے کی اور آپ دیکھیے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ سوچتے کب ہیں جب اس کو دیکھا ہوتا ہے آبزرویشن سے امیجینیشن ہوتا ہے نا تو جنت آبزرو ہی نہیں کی تو دیکھیں کیسے حدیث میں تھا کسی آنکھ نے نہیں دیکھی کسی کان نے نہیں سنی کسی دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا اور اگر نہ یقین آئے تو قرآن کی آیت پڑھ لو کہ فلا تعلم نفس ما خفی لهم من اعین خود کو چٹکی کاٹ کے احساس دلائیں کہ جب ہم جنت پہ جائیں گے تو ہم سوچیں گے کہ ہم نے اس آیت پہ غور کیا تھا کتنی پیاری ہوگی آپ کی جنت خود کو سوچا کریں میں جنت میں کیسی ہوں گی میرے فیچرز کیسے ہوں گے اپنے شوہر کے ساتھ باتیں کیا کریں اپنے بچوں کے ساتھ باتیں کیا کریں خود بات کریں جس چیز کا ڈریمنگ جس کو کہتے ہیں ڈریمنگ ڈے ڈریمنگ صحیح کوئی بات نہیں دن کے خواب دیکھیں دیکھا کریں جب ہم خواب نہیں دیکھتے نا تو ہمارے دل سے خواہش بھی کم ہو جاتی ہے اور اللہ ہمارے دل میں خواہش پیدا کر دے پھر آگے بتایا دو مختلف انجام ہیں کیونکہ رویے دو طرح کے تھے بہت تکلیف دہ آئے تھے آگے کچھ کیا افمن کا نمومن کمن کا فاسقن نہیں نہیں لا یستبون بھلا یہ کہیں ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں مہمانی کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں نزل پہلی مہمانی آپ کو پتہ پہلا کھانا کیا ملے گا جنت میں اب بتا دیا تو کچھ نے ناک چڑھانا ہے ہم تو فش کھاتے ہی نہیں لیکن اس دن آپ کھائیں گے جی کیا ہوگا بہت خوبصورت روایتیں تھیں بس یہ سوچئے کہ فرسٹ میل جنت میں اللہ آپ کو اپنی طرف سے سرو کریں گے اور آپ کو پتا ہے کہ میزبان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو بیسٹ تھنگ ہے وہ دے دیں پھر اگلی دفعہ آپ مانگ لیں کہ لہم فی ہما تداؤن پھر آپ آرڈر کر کے منگا لیں لیکن پہلا کھانا اللہ آپ کو اپنی مرضی کا کھلائیں گے کیسا ہوگا بیما کانو یا ملون عملوں کے مطابق کسی کو وی وی آئی آئی آئی پی پی پتہ نہیں کتنے بھی لگا لیں ٹریٹمنٹ اور کسی کو بس دے دو فرشتوں جا کے ان کو ایک تھالی میں ڈال کے جیسی کوشش ویسا بدلا جتنے پیسے اتنی بات ہے اور ہمارے یہاں ایک محاورہ نا کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا تو گڑ ڈالتے جائیے اللہ کے راستے میں اللہ آپ کی جنت پیاری کر دے گا ان شاء اللہ تعالیٰ لیکن کچھ بد نصیب بھی ہیں اور جنہوں نے فسک اختیار کیا ہائی لائٹ کیجیے گا لفظ فسک نکلنا going beyond the boundaries crossing the boundaries حد ہی کوئی نہیں ہے کہ نہ کھانے کی نہ پینے کی نہ جینے کی نہ مرنے کی نہ گناہوں کی حد ہوتی ہے بندے کی ایک گنا کر کے دل بھر جاتا کتنے گانے سنے دل بھرا کتنے فیشن کیے دل بھرا یہ فسک ہے ایک نف ہو جاتی ہے نا فرمانی بندے سے بہت ہو جاتی ہے لیکن فیس کے درجے میں نہیں پہنچتی ہاں لائف سٹائل بنا کر اگر گناہ کیے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جب وہ کبھی اس سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کہ کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ ان کو چکھاتے رہیں گے شاید کہ وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے ایسے مجرموں سے تو ہمیں انتقام لے کر رہیں گے ہائی لائٹ کیجیے آیت کس بات کی دلیل ہے کہ آخرت کے عذاب سے پہلے ہمارے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں ہم پر مشکلیں آتی ہیں جا کے اپنے ملکوں کو دیکھ لیں یا اپنی نجی زندگی کو دیکھیں کبھی بیماری کبھی دکھ کبھی سیلاب کبھی زلزلے کبھی فلڈنگ یہ کالز ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے کہ تمہارے گناہوں پہ تم کو پکڑا جا رہا ہے اللہ ہمیں ان خاموش اشاروں سے عبرت لینے والا بنا دے اس سے پہلے ہم موسا کو کتاب دے چکے ہیں لہٰذا اس چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا یعنی لیڈر پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے یقیناً تیرا رف ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کیا کرتے تھے اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں اس میں بڑی نشانیاں ہیں کیا یہ سنتے نہیں ہیں اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کیا ایک بیاب ہو گیا یعنی بغیر پانی اور کھیتی کے زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور خود بھی کھاتے ہیں تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو ان سے کہو ينفع فت کلا یون لا نو ایمان ان سے کہو کہ فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ فائدہ مند نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی اچھا اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو یہ بھی منتظر ہیں صورت سجدہ دعا کیجیے کہ اللہ ہم میں اس کے اندر جتنی باتیں آئی ہیں اس کو سمجھنے والے اور ماننے والے بن جائیں بہت ساری مکی صورتوں کے بعد ایک اور مدنی صورت ہمارے سامنے ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ مدنی صورتیں کیسے احکامات سے بھری ہوتی ہیں صورت الحزاب اس کے اندر صورت احزاب دیکھیے ترتیب کے اعتبار سے 33 تھری تینتیس اور نزول کے اعتبار سے نائنٹی یعنی نوے نمبر کی صورت ہے متنی صورت ہے اس پوری صورت کا جو مین تھیم ہے نا رسم و رواج کا خاتمہ بہت گھریلو صورت ہے خاندانی صورت ہے معاشرتی صورت ہے شادی بیاہ کی بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو دکھیں گی تھوڑا سا اس کا بس منظر پھر اس میں چلے وہ آئے جہاں آئیں گی تو بات کریں گے اس صورت کے اندر جن سوالوں کا جواب ہے پہلی بات ہے صورت کا نام صورت <clears throat> الاحزاب ہے حسب کی جمع گروہ نب وسلم کی زندگی میں ایک جنگ ہوئی تھی اس کا نام غزوہ احزاب تھا اسی پہ اس اس, کی اس صورت میں اس کے بہت سارے مناظر ہم پڑھیں گے اور اس صورت کے اندر جو چیزیں ہم دیکھیں گے جس کا ہمیں جواب ملے گا کیا ایک انسان کے جسم میں دو دل ہو سکتے ہیں کیا بچوں کو ایڈاپٹ کر کے ان کو اپنا نام دینا جائز ہے جب دشمن چاروں طرف سے مسلمانوں کو مارنے کے لیے ٹوٹے تو کیا کرنا چاہیے گھروں کا نام لے کر دین سے رکنے والوں کو اسلام کیا کہتا ہے غز خندق میں کس کی فتح ہوئی رسول کو سو حسنہ بنانے کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں کیا عورتیں گھر سے نہیں نکل سکتی کیا عورت کی آواز پردہ ہے وہ کون سی خوبیاں ہیں جن پر اجر کیا اللہ کے نبی لوگوں سے ڈرتے تھے کیا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ تھے یعنی مردوں میں مراد آپ کا کوئی بیٹا تھا ختم نبوت کی کیا حقیقت ہے فرشتے اللہ فرشت اللہ فرشتوں سوری اللہ اور فرشتوں کا درود کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے کیا آداب ہیں عورتوں سے نکاح کر کے طلاق دے دی جائے تو عدت کیسے شمار ہوگی ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں کیسا معاملہ ہونا چاہیے کیا عورت جس طرح بیٹھی تھی اسی طرح اٹھ کے باہر جا سکتی ہے یعنی پردے کے زمن میں یہ بات ہے قیامت کے دن ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بن سوچے بڑوں کے پیچھے چل رہے تھے اور آخری بات قول صدید کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں اب آپ خود دیکھ لیجئے جب سوال اتنے ہیں تو پھر آیتوں میں عمل کتنا ہوگا آئیے کرتے ہیں جتنا ہم آج کر سکے باقی انشاءاللہ بعد میں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نبی اللہ اے نبی اللہ سے ڈرو کتنا زبردست آغاز ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی نہیں ڈرتے تھے اللہ سے ڈرتے تھے لیکن یہاں ڈر کوئی دوسرا تھا اور وہ ڈر کیا تھا سمجھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ بولا بیٹا تھا زید ان کا نام تھا اڈاپٹیڈ سن تھا اصل میں وہ غلام تھے جب حضرت ختیجہ سے اللہ کے نبی کا نکاح ہوا تو گفٹ کے طور پہ انہوں نے اللہ کے نبی کو وہ غلام دیا اس دور میں ایک گفٹ جیسے مشینیں آج آپ لوگوں کو دیتے ہیں اس طرح لوگ غلام بھی دیتے تھے تاکہ خدمت کی جائے لی جائے ان سے نبص وسلم نے ان کو آزاد کیا اور اپنا بیٹا شروع کے دن تھے ابھی شریعت پوری پوری پوری بنی نہیں تھی شریعت پوری تھی نہیں پچھلے رواج چل رہے تھے پھر اس کے بعد لوگ اس کو زید بن محمد کہنے لگے مشہور ہوگا کہ اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں پھر آپ اللہ کے نبی نے ان کی شادی کی اپنی پھپھوزاد بہن سے اللہ کے نبی کی کزن تھی جن سے آپ نے زید کی شادی کر دی تو اس دور کے رواج کے مطابق وہ اللہ کے نبی کی بہو بن گئی اس تر میں لوگ منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح لیتے تھے اب اللہ سبحانہ تعالی نبی کے ذریعے سے ایک رسم توڑنا چاہتے تھے اور وہ کیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے اگر وہ طلاق دے دے بیٹا اس کو پہلے تو مراجے کہ بیٹا بیٹا ہوتا ہے منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا جہاں آئے آئیں گی وہاں تھوڑی مزید باتیں ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ چاہتے تو حکم دے دیتے وہی کے ذریعے خاموش کہ بھائی ان سب سے کہہ دو اربوں سے کہہ دو اجموں سے کہہ دو کہ آج کے بعد منہ بولے بیٹے اور فلاں کو بھائی بنایا ہوا اور فلاں کو بہن بنایا ہوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ان کی بیویاں اگر ان سے فارغ ہو جائیں تو شادی کر لو ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے نبی کو بہت بڑے امتحان میں ڈالا ہم سب کو بھی میسج دے دیا کہ رسمیں صرف باتوں سے نہیں ٹوٹتی یہاں کرسی میں سے جا کے شادی کی رسمیں منگنی کی رسمیں شاید فلاں کی توڑتے تھے رسموں کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا پڑتا ہے اللہ کے نبی کو حکم مل گیا کہ زید جب طلاق دے دیں تو ان کی عدت پوری ہونے کے بعد اب آپ نے ان سے نکاح کرنا ہے یہ حکم ایسے ہی تھا جیسے اب آج کے فیس ماننا اس شریف خاندانوں میں دیکھے کہ کوئی خبر پھیل جائے کہ فلاں سسر نے اپنی ہی بہو سے نکاح کر لیا کتنا مشکل ہوگا اللہ کے نبی تو کام کے رہ گئے اللہ کے نبی لوگ باتیں کریں گے تو قید تک اللہ اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو ہم تو نہیں کر رہے ان کی اطاعت ہائی لائٹ کر کے اپنا عمل لکھ لیں حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے کرو پھر کیا ان کی نہ مانو تو کن کی مانو وقت بھی مایو روبک پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تم کو کیا جا رہا ہے آج ہم مسلمانوں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے مت ان کے فٹ اسٹیپ پہ چلو قرآن اور حدیث کے فٹ اسٹیپ پہ چلو آنکھیں بند کر کے ہم دوسروں کو امیٹیٹ کرتے ہیں ان کی مشابت کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں ان کی نہ کرو کرنی ہے تو پھر وہی کی پیروی کر لو اور نہیں کرتے تو ان اللہ کان ملو نہ خبیر اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو اللہ پر توکل کرو اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے باتوں کا ڈر یہ آپ سب کے لیے نسخہ ہے کہ جو صرف اس ڈر سے بچوں کی شادیوں کے رسمیں نبھاتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے دیکھیے اتنی بڑی بات نہیں ہے مہندی نہ کرنا جتنی بڑی بات آج بھی ہو سکتی ہے سسر پہ سسر کا بہو سے نکاح کرنا کتنا شور اٹھا ہوگا کہ پڑھیں گے آئے تھے آپ کو انداز سے پتہ لگے گا کہ اللہ کے نبی کے دل کی کیا حالت تھی لیکن اللہ نے نبی کے ذریعے کر کے دکھایا آج قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے جب تک سوسائٹی کی اور معاشرے کی ان رسموں کو نہیں توڑیں گے یہ نہیں ٹوٹیں گی کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کرو دین بھی رکھو دنیا بھی رکھو ہم خوش بھی ہم قرآن بھی سنتے ہیں گانے بھی سنتے ہیں ہمیں اللہ سے بھی پیار ہے لیکن ہمیں دنیا بھی اچھی لگتی ہے تو ہائی لائٹ کر لیجئے تدبر کے قابل آئے تاری آ رہی ہے ماں جعل اللہ کھلی رجول من فی بینی اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے میڈیکلی تو بچہ بچ ہی نہیں سکتا جس میں دو دل ہو نہ اس نے تم لوگوں کو جن تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا کہتے کہ مکہ میں ایک شخص تھا مدینہ میں وہ کہتا تھا میرے دو دل ہیں ایک محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک افر کے ساتھ ہے کہا اچھا جی دو تو نہیں رہ سکتے اس کا الٹرا ساؤنڈ کرا کے دیکھ لو کہ ایک دل ہے کہ دو دل ہے نہیں رہ سکتے دعا کیجیے کہ اللہ ہمارا بھی ایک دل کر دے ذرا سوال تو کریں خود سے میرے کتنے دل ہیں ہمارے دل تو اللہ کے رحم سے جتنے جتنے بوتے ہیں اتنے ہی ہمارے دل ہیں اللہ ہمیں یکسو کر دے دعا مانگیے اللہ میرا دل تیرے لیے میرے دل میں تیری محبت زہار کی بات تو یہ یہ صورت مجادلہ میں آئے گی یہاں موضوع چلتا ہے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا بنانے کا یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں نہ دانستہ جو بات تم کہو اس پر تم پر کوئی پکڑ نہیں لیکن اس بات پر تو ضرور پکڑ ہوگی جس کا تم دل سے ارادہ کرو اللہ درگزر کرنے والا اور اہم کرنے والا ہے یہ اس سوال کا جواب کہ کیا بچے کسی کے اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں تو سمجھ لیجیے اس موضوع کو اڈاپشن جائز ہے لیکن ان کا نام نہیں بدل سکتا پہلی بات دوسری بات ہے جب وہ بچے جوان ہوں گے تو ان کے اوپر وہی لمٹس پابندیاں ہوں گی حجاب اور پردے کی جو کہ عام لوگوں کے ساتھ ہے مثال دیتی ہوں کہ ایک عورت اس کا بچہ نہیں ہے وہ اپنی نہ لے کر پال لیتی ہے پالے رکھے صاف کرے کھلائے پلائے ذرا دودھ نہیں پلایا ہاں اگر دودھ پلا دیتی کسی سرکمسٹانسز میں آ کر تو پھر تو وہ اس کا بچہ بن جائے گا ادروائز جو ہی وہ بچہ جوان ہوگا بارہ چودہ سال کا تو وہ اسی ماں کے لیے پھر غیر محرم ہو جائے گا اور اسی طرح اس کی بیٹیوں کے لیے بھی اور وہ پھر ایک ساتھ نہیں ہوگا پال سکتے ہیں لیکن نام نہیں دے نام بالکل نہیں بدل سکتے بعض دفعہ لوگ دوسروں کے بچے لے لیتے ہیں پھر ان کا نام بھی لگاتے ہیں بالکل منع ہے بہت زبردست روایتیں ہیں اس کے اوپر کہ ایسا شخص جو کسی کے بچے کو اپنے نام پہ یا کوئی اپنے باپ کا نام اتار کے کسی اور کا لگانا پسند کرے یہ پسندیدہ نہیں ہے یا ایک سائڈ ایشو کہہ دوں کہ آپ اپنے ناموں کے ساتھ الاس نیم رکھا کریں یہ تو شادی کے بعد ہم مسز فلاں کے نام پہ اپنے نام ہی بدل لیتے ہیں نا یہ آپ کہتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہوا اتنے مرد قتل ہو گئے کہ عورتوں کو ہسبینڈ نہیں ملتے تھے شادی نہیں ہوتی تھی پھر جو کوئی عورت ہسبینڈ حاصل کرنے شادی کرنے کے قابل ہو جاتی تھی نا تو اتنی خوش ہوتی تھی کہ اپنا نام اس کے اوپر قربان کر کے اپنے نام کے ساتھ شوہر کا سر نیم لگاتی تھی تو مسز فلاں تو آپ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو لیکن آپ کا لاسٹ نیم جیسے آپ دیکھیے کہ میرا نام عفت ہے تو میرے لاسٹ نیم میں کون ہے مقبول میرے باپ کا نام ہے میں تو نہیں پسند کرتی کہ میرے باپ کا نام اتر جائے اور اس کی جگہ میرے شوہر کا لگے شوہر شوہر ہے باپ باپ ہے اس کے آگے کئی کہانیاں ہیں یا صرف سائڈ ایشو ذکر میں آ گیا تو بتا دیا کیونکہ باپ تو ایک ہی ہے شوہر تو خدا نہ خاصہ زندگی میں ایک سے دو بھی ہو سکتے ہیں زیادہ موقع بھی آ سکتے ہیں پھر اور بھی اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں جس کا اس وقت موقع نہیں ہے لیکن بہرحال نام نہیں بدل سکتے دوسری بات اس میں ذرا سی شاید سائڈ ایشو کر لیجیے جو ہم بھائی بنا لیتے ہیں وہ کہاں سے بنتے ہیں ہمارے کلچر میں ایک بڑا رواج ہے یہ میرا بھائی بنا ہوا ہے وہ اس نے اس کو بہن بنایا ہوا وہ فلاں دکاندار چوڑیوں والا وہ میرا بھائی بنا ہوا ہے وہ کپڑے والا میرا بھائی بنا ہوا ہے کہاں سے بنتے نہیں بن سکتے چور دروازوں سے کبھی شیطان کو گھر میں نہ آنے دیں وہ اتنا ہی خطرہ ہے جتنا کہ کوئی باہر کا خطرہ ہو سکتا ہے اب آگے اللہ کے نبی سے محبت تعلق بالرسول اتنی خوبصورت آیتیں اس صورت میں اللہ کے نبی کے بارے میں کہ آپ جتنا اس میں تعلق بے رسول محسوس کرنا چاہیں کر لیں ان نبی یولا بل نمین بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے یعنی اپنی جان پیچھے کرو اللہ کے نبی کو قبول کرو اپنی جان دے کر اللہ کے نبی کی جان بچتی ہے تو بچا لو اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں یہاں دیکھیں مہات المومنین کا لفظ آ رہا ہے اس لیے نبی وسلم کی بیویوں کا لقب ہے کیونکہ آپ کی بیویوں کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ کسی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی اسی لیے آپ کو پتا کہ حضرت عائشہ اٹھارہ سال ایٹین ایئرس کی تھی جب بیوہ ہو گئی تھی کتنی لڑکیوں کی تو شادی بھی نہیں ہوتی تب تک لیکن ففٹی سیون ایئر تک وہ بیوگی میں رہی کسی نے ان سے شادی نہیں کی کیونکہ وہ امت کی مائیں بن جاتی ہیں جس کے درجے ہیں سوا ان کے لیے مشکلیں بھی سوا ہیں مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں البتہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے اے نبی یاد رکھو صحت و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا تم سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسا اور عیسیٰ سے اور سب سے پختہ ہے ہم لے چکے ہائی لائٹ کی والوں میں سوال بھی ڈال دیجئے اول العزم کون سے تھے یہ پانچ ہیں اس ایک آیت کی خوبی ہے کہ اس میں رہا کہ بہت زیادہ ازمائے گئے رسول اور انہوں نے بہت صبر کیا اللہ نے ان سب کا ذکر کر کے فرما دیا لیسل تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب سچائی ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے یہاں تک تمہید باندھ کے اب اگلی چند آیتیں تقریباً دو رکو ہیں تقریباً دو سے ڈھائی رکو ہے یہ غزوہ احزاب کے بارے میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مومنوں کی کیسے مدد کی تھی اس کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد پھر آگے دوبارہ معاشرتی مسائل ہیں ان شاء اللہ اللہ نے زندگی دی تو ہم کل یہاں سے شروع کریں گے جتنا اللہ نے ہمارے نصیب میں کیا آج ہم نے پڑھا عمل کے لیے بہت کچھ ہے اگر ہم اس پہ غور کر سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت میں رکھے آفیت میں رکھے اور کوئی کام ایسا نہ کرائے کہ جو ہمیں اللہ کی ناراضگی کا ذمہ دار بنا دے سبحان اللہ ہم کرشد اللہ الہ اللہ انت کا وطوب تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم چیک لسٹ جو ہے پھر وہ کل کریں گے اگلے پارے کے ساتھ کوئی بات پوچھنا چاہیں کہنا چاہیں کچھ شیئر بھی کیا کریں آپ لوگ لکھ کے کچھ نہ کچھ شیئرنگ میں ڈال کے جایا کریں باہر سجیشن باکس رکھا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے کوئی اچھی بات کچھ بھی ہے اپنی فیلنگس جب تک نہیں دیں گے نا آپ کو قرآن اپنے اندر اترتا ہوا نہیں محسوس ہوگا ٹھیک ہے آن لائن سے بھی الحمد ہمیں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 يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة لقمان is amazing الله اور آپ نے بہت اچھا یہاں پہ کمنٹ لکھا है ایک एक میں اس کو پڑھتی ہوں جی easy to give birth hard to raise a child بالکل یہ بات کتنی صحیح ہے نا پھر آپ نے ہر ہر سیکنڈ کی آپ کی ایک ڈیوٹی ہے اگر ایک اچھی ماں ہو تو صحیح بات ہے ہم الحمد للہ ہمیں آج کے بارے میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں معلوم پڑی ہیں کہ جس سے ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں کہ ایک لفظ قرآن کا امیزنگ ہے جی بالکل الحمد للہ تو ہے لیکن وہی بات نا کہ ہم ہر آیت کو پڑھتے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھی ہے سب سے اچھی ہے تو اس قرآن کی بات ہی ایسی کہ ہر ہر آیت ہی بیسٹ لگتی ہے نا بچوں سے ریلیٹڈ ٹپس بہت اچھی تھی الحمد للہ اگر کوئی بھتیجا اڈاپٹ کرے کیا وہ بھی غیر محرم ہے اٹ از بیٹر کہ استاد اس کا جواب دے even going birth is a lot painful جی بالکل اس کے بعد کے لیکن سارے کام وہ سب ایک بہت بڑی ڈیوٹی بن جاتی ہے نا یہ والا جو تکلیف ہوتی ہے تو وہ تھوڑے دن کے تھوڑی دیر کی ہوتی ہے لیکن پھر آگے آگے جیسے جیسے ٹائمز آتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ ہمیں اپنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑتا ہے اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو آئی سوئنٹ چلڈرن دے آر بیسٹ دائی دے آر گڈ گائیڈ جی بالکل بالکل ویری گڈ کیوں کیوں وہ بیسٹ دائی بنتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ uh, کیا کہتے ہیں کانفیڈنٹ ہوتے ہیں ڈرتے نہیں کسی سے اور سچ بھی فوراً ایکسیپٹ کرتے ہیں نا جی محرم کے رشتے دیکھنے ہیں بھائی کا بیٹا ہمارے لیے نہیں مگر ہماری بیٹی کے لیے غیر محرم ہوگا اچھا۔ آج مدا آج بہرحال چلے الحمد للہ ان شاء اللہ تھوڑا سا ویسی ریکیپ سا کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم چیک لسٹ کو بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے اسٹارٹ کیا الحمد للہ آج سورہ روم سے اور آپ نے سورہ روم میں کیا دیکھا جی ماشاء اللہ کتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئی نا اس کے اندر ہے نا اور یہ بتائیں کہ کون کون سی ایسی نشانیاں جو آپ نے اس سورہ کے اندر فرسٹ ٹائم پڑھی ہے ہم جیسے دن رات زمین آسمان ان سب کو تو پہلے دیکھتے آ رہے ہیں نا لیکن اس سورہ کے اندر ہم نے کون کون سی ایسی نشانیاں جو ہم نے فرسٹ ٹائم دیکھی ہے جی جلدی سے بتائیں انشاءاللہ جی کون کون سی ہیں ہم نے اس پہ دیکھا نا کہ بجلی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم؟ بجلی کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے نا جی اس کے علاوہ اور کیا دیکھا اور یہ بھی دیکھا نا کہ زمین کے زمین کے اندر ہماری مختلف زبانیں کیسی ہیں اور اس کے باوجود بھی ڈفرینٹ لینگویجز کے ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے درمیان بہت سے لوگوں میں محبت بن جاتی ہے ہسبینڈ وائف ریلیشنز بہت اچھے طریقے سے ہم نے ریلیٹ کر کے دیکھا الحمد ان سب کے ساتھ میں نا تو آپ لوگوں نے کیا سیکھا کہ کیا ہونا چاہیے ہسبینڈ وائف ریلیشن کے اندر جی آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈسکشن ٹائم ہے نا اگر آپ لوگ کوپریٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم اس کو کیسے کور اپ کر سکیں گے کیا سیکھا آپ لوگوں نے کوئی بھی عمل کا پوائنٹ نہیں ہے ٹرسٹ ہونا چاہیے ہے ٹھیک ہے یہی ٹرسٹ بھی پھر ایسے ہی پیدا ہوگا نا جب دونوں طرف سے ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرے رسپیکٹ ہونی چاہیے ویری گڈ لو ہونا چاہیے ہے پھر اس کے بعد مہربانی ہونی چاہیے احسان کا طریقہ ہونا چاہیے نرمی بھی ہونی چاہیے الحمد للہ بالکل اچھا تھوڑا سا کائنات کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتائیں گے مجھے کہ آپ نے کس چیز سے کیا سیکھا کون سی ایسی کائنات کی چیز تھی جس سے آپ نے اتنے سارے لیسنس دیے ہیں شکر گزاری انڈرسٹینڈنگ ایک دوسرے سے شیئر اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا علم پانچ باتوں فرسٹ ٹائم آیا یہ نہیں سمجھ آیا میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کیئرنگ ہونی چاہیے فرینڈ شپ رسپیکٹ یہ سب صبر اور شکر ہونا چاہیے لباس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے بالکل دن اور رات سے کیا سیکھا کہ ایک دوسرے کی ایک دوسرے کی برائی کو کور اپ کر لینا چاہیے ہے نا اس کو ظاہر یا بتانا نہیں چاہیے ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کے لیے اور کیا ہونا چاہیے مودہ رحمہ محبت یہ دونوں ہونی چاہیے کلاس کے ساتھ صحیح ڈائریکشن کا ہونا ضروری ہے لپٹس کنو جی بالکل ایپ کو چھپاتے ہیں نا بالکل صحیح اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے زمین اور آسمان آسمان بہت پروٹیکٹیو ہے نا تو ایسا ہی ایک ہسبینڈ کو ہونا چاہیے اور زمین کیسی ہوتی ہے زمین سب کچھ اپنے اندر لے لیتی ہے نا تو ہمیں بھی اسی طرح ہونا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا نہیں بنانے کی کوشش کرنی چاہیے دن اور رات سے ڈسپلن سیکھا سیکھا اور اطاعت بھی بالکل صحیح بالکل ٹھیک الحمد للہ اور پھر اس کے بعد ہم نے آگے دیکھا آئی نمبر تھرٹی ون کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرنے کو کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے دیکھا نا کہ اس سورہ کا جو تھیم تھا وہ یہی تھا کہ ہم ان نشانیوں کے اوپر غور کر کے اپنے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں husband should be like an umbrella sheltering his wife بالکل very very good well said عبرت قرآنی اور آفاقی آیات پر غور جی بالکل نماز پڑھیں اور شرک نہ کریں بالکل صحیح بات سب سے پہلے یہ کہ دین پر اچھے طریقے سے مضبوطی سے جم جائیں جو بھی پڑھیں فوراً اس کے اوپر ایکٹ کر لیں اب جتنے بھی ہمارے ایک ایکسکیوزز تھے وہ سب اب ختم ہونے چاہیے ان شاء اللہ تعالیٰ اور پھر آپ نے صحیح کہا کہ نماز پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے ہے اور شرک نہیں کریں یعنی اپنی خواہش کی پیروی نہ کریں نفس کی باتوں کو نہ سنیں لوگوں سے نہ ڈر کے ان کی باتوں کو مان جائیں اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کو نہ لے کر آئیں صحیح ٹھیک اور پھر اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں جی ہم نے ایک اور چیز ایک اور اللہ تعالیٰ کی نشانی دیکھی آپ کی اسائنمنٹ کے اندر بھی ایک سوال ہے تو آپ نے اس سب کے اندر لکھنا بھی تو ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آئے نمبر فورٹی سکس کے اندر کون سی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر ہے جی کون سی نشانی اللہ تعالیٰ کی آئے نمبر فورٹی سکس سورار روم میں دیکھیں فورٹی سکس میں بھی اور فورٹی فورٹی ایٹ کے اندر بھی دونوں میں شپس بالکل اور یہ ہے کتنی بڑی نا کتنی بڑی نشانی ہے کہ جیسے سب سے اچھی مثال یہی ہے کہ ایک سوئی اگر ہم ڈالیں تو وہ نیچے پہنچ جاتی ہے ڈوب جاتی ہے لیکن ایک شپ جو ہے وہ فلوٹ کرتی ہے اور اتنا سارا سامان لے کر فلوٹ کرتی ہے مشکلات میں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنا ہے بالکل صحیح بالکل صحیح اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بادل کیسے بنتے ہیں نا اور کیسے جو ہوائیں ہیں وہ ان کو گیدر کرتی ہیں پھر ایک دم سے ان کا ایک جیسے ان کا ایک عمل آتا ہے باہر ایک آؤٹ کم نکلتا ہے تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم سب کو بھی مل کر اس ہوا کی طرح کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگوں کو گیدر کریں ایک جگہ اکٹھا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر محنت کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا آؤٹ کم دیں انشاءاللہ دین کا کام کریں پھر صرف مشکلات میں نہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے یہ بھی سیکھا بالکل ویری گڈ بہت اچھی بات سیکھی ہے اور یہ ان کے بارے میں آتا ہے نا حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی یہ جو دعا تھی جب انہوں نے مشکل میں اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا تو یہ دعا فرشتوں نے اور انہوں نے بولا کہ جانی پہچانی لگتی اس کی کیا وجہ تھی کیونکہ وہ اچھے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے تھے مل کر کام کرنا ہے اگر یہ واٹر سائیکل نہ ہو تو ہمیں پیور واٹر ہی نہ ملے اللہ کا جتنا شکر کریں کم ہے بالکل پھر ہمیں لقمان سٹارٹ کری اس کے میں نے بچوں کے بارے میں کچھ تربیت کی ٹپس دیکھی ان کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جی اس میں ہم نے بچوں کی تربیت کے بارے میں کچھ ٹپس دیکھی تھیں یہ بتائیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ جی آئی نمبر 11 سے 19 تک ہے یہ ٹاپک اور اس میں سے دیکھ کے بتائیں کیا کیا ہے فرسٹ لیسن کیا ہے سب سے پہلی بات کہ شرک نہ کریں بالکل بالکل سب سے پہلے شرک نہ کریں اور ہم اس شرک کو کیسے ختم کریں اور توحید کو کیسے ہم اپنے بچوں کے اندر کریں گے جی توحید کو کیسے ڈیولپ کریں گے بچوں کے اندر کہ جیسے ہوتے ہیں نا کہ آپ نے اکثر واقعات بھی سنا ہے کہ والدین جو ہیں وہ ان بچوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ دیں گے سب کچھ تو اس طرح ان کا یقین پکا کرنا ہوتا ہے ہے نا ہر چیز جو ہمیں بھی ملے تو ان کو ایک طرح سے ریکال کرایا جائے اچھا دیکھو یہ چیز ہمیں اتنی اچھی ملی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے اللہ سے تعلق پیدا کریں بالکل نیچرل جگہوں پر لے کر جائیں تو وہاں پہ بھی ان کو احساس کرائیں کہ یہ سب جتنا خوبصورت ہے اللہ نے بنایا اللہ تعالیٰ کے قریب کریں پھر ڈیفینیٹلی جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر ہم اس کی نافرمانی نہیں کر پاتے ان لوگ ان کو لوگوں سے نہ ڈنائیں بالکل بالکل ویری گڈ اور جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ بچوں کو سلانے کے لیے یا ان کو کسی چیز سے روکنے کے لیے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ فلاں آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اس طرح نہیں کرنا چاہیے جھوٹ ہو جاتا ہے اللہ کی معرفت کائنات پر غور و فکر سکھائیں یہ سکھا کر اللہ سبحان تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے بالکل تہارت کا بتایا جائے بالکل ان کو ساتھ ساتھ ہمیں کیا سکھانی چاہیے حکمت بھی سکھانی چاہیے اور حکمت ڈیفینیٹلی آتی تو نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ دے لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی برائی سے بچیں اسمال حسنہ میننگ سے سکھائیں بالکل صحیح دعا بھی کریں ویری گڈ دعا تو بہت امپورٹنٹ ہے ہر ہر اسٹیپ پہ جو ہم ان کی ٹریننگ کریں نا اس میں بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس ٹریننگ سے کچھ اچھا آؤٹ کم نکلے اس کو آپ اگنور کرے ذرا سا اگر میری آواز آپ لوگوں کو ذرا مشکل سے آ رہی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے سب کا خیرات کی عادت بھی ڈالیں بالکل بالکل بچے بہت زیادہ اس طرح سے نہیں کرتے نا اور ان کو یہ چیز ہمیں سکھانی بہت ضروری ہوتی ہے ورنہ کیا ہوتا ہے جب کسی اور کے گھر جائیں کوئی چیز دیکھیں تو ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو کتنی ایک امبیرسنگ سی بات ہوتی ہے ہے نا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ان کو پہلے سے اتنا زیادہ اچھے طریقے سے سکھانا چاہیے کنٹرول ہونا چاہیے سیلف کنٹرول سکھایا جائے نا الحمد للہ جی بالکل <laughs> صحیح اور پھر ہم نے اور کیا دیکھا کہ تکبر نہیں سکھانا چاہیے ان کے کپڑوں کو بھی اگر اچھے کپڑے پہنا رہے ہیں اچھے جوتے پہنا رہے ہیں تو کیا کہ ان سب کو بھی اچھے طریقے سے ان کو ایک اچھا میسج دے کے پہنایا جائے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے دیا آپ کو ہے نا اور ایک اچھی ان کو ایک اچھی اچھے طریقے سے سب کچھ یہ نہ ہو کہ وہ بہت اکڑ جائیں بتائیں بس تم تو بہت بہت اچھی لگ رہی ہو باقی سب بچوں میں بالکل الگ نظر آنا چاہیے باڈی لینگویج کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے بالکل بالکل الحمد للہ صحیح اور اس کے علاوہ اور کیا ہم نے سیکھا اس میں کہ آہستہ آواز میں بات کرنی چاہیے خود بھی اور تاکہ پھر ان کو بھی یہی ٹریننگ ملے ہے نا آواز ہلکی آواز میں بات کی جائے دیکھیں کہ بعض کا ہوتا ہے اکثر ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ چیخ کے بچوں کو کال کر رہے ہوتے ہیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے کو کسی کام کو کہتے ہیں تو چیخ کے بتاتے ہیں this is not right I always tell my kid that always be thankful to اللہ for everything as they are many people who don't have a lot بالکل بالکل he is raising money for مسجد سیل ہز ٹوائز ماشاء ماشاء اللہ اللہ ویری گڈ ان کو پیار کے ساتھ سکھائیں الحمد للہ آج کل تو اتنا کچھ اتنی اچھی اچھی بکس آ گئی ہیں اتنے اچھے اچھے اسٹیکرز انیشیٹوز آتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو اور مزید ان کا ایک انٹرسٹ پیدا کر سکتے ہیں ہے نا تو چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو یہیں پر اسٹاپ کرتے ہیں اور ہلکا سا بس صرف چیک لسٹ کو گو تھرو کرتے ہیں جس میں کافی سارے کوشچنس تو آپ لوگوں نے آنسر کر ہی دیے الحمد للہ اچھا ٹھیک ہے چلیں اس پارے کا مرکزی خیال کیا تھا یہ آپ لوگ انشاءاللہ لکھئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں دیکھا سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے کن نشانیوں کا ذکر کیا ہے وہ لکھے ان پر غور کر کے اللہ کی عظمت کو محسوس کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا کہ لاہ الحدیث کوئی سی چار ایسی باتیں لکھی جو مجھے اتنا مشغول کر دیتے کہ میں اللہ کے راستے پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے یہ کون کون سی چیزیں ہیں اب ابھی وقت نہیں ورنہ ہم اس پر ضرور بات کرتے ہیں بیٹا جی ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی اس میں میرے لیے کیا سبق ہے اور اس میں بھی ہم نے دیکھ لیا نا کہ کون کون سی ٹپس وہ دے رہے ہیں بالکل بھی غافل نہیں اپنے بچے کی تربیت سے ہر ہر لمحے پر اس کو سکھا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا جی میوزک ٹی وی شادی کی رسمیں سب اسم اللہ والحدیث میں آتی ہیں اور سب سے بری آواز کس کی ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں جان کر کیسے اپنی آوازوں کو رکھنا وہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے ٹھیک ہے آج کا ذکر ہے اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ وہ سبحان اللہ فیلا اس دعا کو تو پڑھ کے ایسا لگتا ہے نا کہ ہم ہر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور بہت بہت کریں انشاءاللہ آج کی سنت کیا ہے رات کو سونے سے پہلے سورج سجدہ کی تلاوت کرنی ہے اور اب تو اور بھی زیادہ اچھا لگے گا نا جب ہم اس بارے میں جانتے ہیں کہ اس نے لکھا کیا ہے ہم؟ جی آج کے پارے کی دعا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فسبحان اللہ ہی تم سونا وہی نا یہ انشاءاللہ ریڈ کرنے کی عادت ڈالنی ہے ٹھیک ہے دعا بھی ہم نے دیکھ لی کہ اللہ ان کافون تحب ہے بناف فاقونی اس کو کثرت سے مانگنا مانگیں گے نا ہم سب اور یہ دعا تو اتنی خوبصورت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں نا اور وہ سب سے بڑا لوزر ہے ناکام ہے کہ جو رمضان بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا نا تو ہمیں انشاءاللہ اس لوزر اس لوزر کی طرح نہیں ہونا انشاءاللہ شاء اللہ ٹھیک ہے اور آج کا سب کا اس بارے میں بیان قیامت کے مناظر کو ذہن میں رکھنا اور تین لوگوں سے ان مناظر کے بارے میں بات چیت کرنی ہے تو وی ہیو ٹو شیئر و سمن اور تھوڑا سا شیئر کرنے سے پہلے ایسا ہو کہ اکثر لوگ جو دین سے قریب نہیں ہوتے نا تو ان کے ساتھ میں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی باتیں سن کے فوراً سے ریٹیلیٹ کرتے ہیں تھوڑا سا بات اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے اسٹارٹ کریں بہت ایک آدھ صرف جملہ اس سے پھر آپ خود ہی اپنے اوپر رکھتے ہوئے بتائیں ان کو کہ اچھا ہاں میں ایسے سوچ رہی ہوں کیا ہوگا قیامت میں یہ ہے وہ ہے پھر ان کو بتائیں آج میں نے یہ پڑھا ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے اس طرح سے اس طرح شیئرنگ ذرا زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہے آئی ایم پھر ہم دیکھتے ہیں تزکیہ نفس میں کیا ہے کہ نبی وسلم کی ذات بہترین زندگی کے لیے نمونہ ہے ٹھیک ہے تو ان کی سیت کا مطالبہ مطالعہ کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اور سیلف انالیسز میں کہ کیا میری نمازیں مجھے برائی سے روکتی ہیں کیونکہ ہم نے اس پارے کے اسٹارٹنگ میں ہی پڑھا نا کہ برائی سے روکنے اتنی اس کا مطلب نماز سیکھیں گے کوئی نہ کوئی کمی بھی آپ دیا حکمہ اللہ حق جی بالکل بالکل اور پھر اس کے بعد اس پارے میں ایمان والوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کیا میرے اندر وہ صفات ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور ساری ایمان والوں کی خصوصیت کو دیکھتے ہیں لسٹ بنا کے پھر چیک کریں گے تو زیادہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہیلپ فل ہو جائے گا اور تیسرا اور آخری کہ کیا میں نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ جوڑنے کی کوشش کرتی ہوں یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری جو اولاد اب ان شاء اللہ تعالیٰ بڑی ہو تو وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی بندوں کی طرح بہیو کرے ربانی بن جائے ان شاء اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ امین جزاک اللہ کرم کیسی جی ماشاء اللہ الحمد للہ ربنا